کیسی سسٹرز آپ سب الحمد للہ اور کیسا رہا آپ کا ویک الحمد للہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں جزاکم اللہ کا کثیرہ آپ کے پوچھنے کا یہ بتائیے کہ وائس ٹھیک ہے میری روم میں الحمد للہ الحمد للہ اچھا اور یہ بھی بتا وائس لو ہے اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وائس ٹھیک ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں لو ہے اب میں کیا کروں نازمہ زیرو سیون پلیز اگر آپ بتا سکیں تو بتا دیجئے کہ وائس ٹھیک ہے میری اچھا اب اوکے ہے الحمد للہ چلیں تو یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے صورت الطبہ کا ریویو اگین کیا تھا آپ نے اس کا ریویژن کیا تھا دوبارہ یا آگے سے آپ دیکھ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 لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين إلهي آمين جي लास्ट टाइम ہم نے جو ریویو اپنا کمپلیٹ کیا تھا उस التوبہ کا وہ ہم نے ڈن کر لیا تھا آئی ایم نمبر فورٹی ٹو تک رائٹ نہیں سوری تھرٹی فائیو تک جی تھرٹی فائیو تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا انشاءاللہ ہم تھرٹی سکس سے ریویو سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 36 ان عدت عند 12 خلق السماوات والارض منها حرم مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہیں اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا اور ان میں سے چار حرمت کی ہیں تو یہ بتائیے کہ شروع دن سے یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے کتنے مہینے ہیں مہینوں کی گنتی ٹوٹل کتنی ہے بارہ ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سے حرمت والے کون سے ہیں حرمت والے کون سے ہیں فور ہیں ویری گڈ کون کون سے ہیں ذرا جلدی سے لکھیے گا حرمت والے مہینے محرم اور رجب ٹھیک ہے ماشاء اللہ یہ تو اب ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو گیا نا تو ہر حرمت والے مہینوں کی خاص بات کیا تھی کیوں ان کو حرمت والے مہینے کہا کہا جاتا ہے لڑائی جدال نہیں کرنا جی بالکل کہ اس کے اندر جدال جنگ و جدال منع ہوتا تھا اچھا یہی درست دین ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تمام مشرقوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے آئے نمبر تھرٹی سیون مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے ان نمن زیادت لِيُوَاطِئُوا عُدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ کہ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے اس سے وہ لوگ بڑھے جاتے ہیں جو کافر ہیں ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی بارہ کر لیتے ہیں اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں موافقت کر لیں اور پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا انہی کے برے کام بھلے دکھائی دیے گئے قوم قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا نسی کیا تھا نسی کیا ہے جی قریش اس چیز کو بہت اہمیت دیتے تھے جی بالکل آپ نے ٹھیک حرمت والے مہینوں کو بالکل نسی کیا ہے پوسٹ پون کر دینا جی مہینوں کے آگے پیچھے کر دینا ویری گڈ بالکل ٹھیک نسی کیا تھا نسی سے مراد جو ہوتی ہے ویسے تو پیچھے کرنے کے ہیں ٹھیک ہے نا یا پوسٹ پون کرنا بھی ٹھیک معنوں میں ہے تو جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اربوں کے اندر حرمت والے مہینوں میں قتل و جدال منع تھا اور یہ جو تھے وہ اس کی پابندی بھی کیا کرتے تھے لیکن اس سے تھوڑا سا پریشان بھی رہتے تھے کیونکہ جس جن مہینوں میں وہ جھگڑا کرنا چاہتے تھے لڑائی کرنا چاہتے تھے تو کر نہیں سکتے تھے تو انہوں نے اس کا حل کیا نکالا کہ ان مہینوں کو چینج کر دیتے تھے ایک سال میں کچھ مہینے حرمت والے کر دیے اگلے سال میں وہی جو ہیں وہ حلال ہو گئے اس میں جنگ و جدل جائز ہو گیا تو یہ جو تھا وہ ان کے نزدیک غلط یعنی کہ یہ غلط کام کرتے تھے نا اور اس ٹرم اس کی کو ہم نسی کرنا کہتے ہیں کہ آگے پیچھے کر دیتے تھے مہینوں کو اپنی کمپیٹیبلٹی کے حساب سے کہ اگر ابھی ہمارا دل ہے کہ ہم جھگڑا کریں تو ہم جو ہیں وہ چینج کر لیتے تھے ٹھیک ہے نا تو وہ اس کو پھر چینج کر دیتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے کام ان کو بڑے اچھے کر کے دکھائے جاتے ہیں حالانکہ ایسا یہ کام اچھے ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا یا لکم اذا قیل مالکم فیرو فی سبیل اللہ کہ اے ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں اور راستے میں کوچ کرو تو تم زمین پکڑ لیتے ہو کیا تم آخرت کے ایوز دنیا کی زندگانی پر ہی مطمئن ہو گئے ہو سفر دنیا کی زندگی سفر دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے ٹھیک ہے اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو تمہیں اللہ درد اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اچھا یہاں پہ دیکھیے اس آیت کے اندر آئے نمبر 38 39 کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس کی بات ہے کب کی بات ہے کب مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ نکل جائیں وہ تبوک کی جنگ کے بارے میں ہے ماشاء اللہ ویری گڈ جنگ تبوک کی بات ہے کہ جو روم کا عیسائی بادشاہ حرقل کے بارے میں جب مسلمانوں کو اطلاع ملی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی تیاری کا حکم دیا تھا اور یہ شوال نو ہجری کا واقعہ ہے ٹھیک ہے کیا مسئلہ تھا اس جنگ میں نکلنے میں کیا قباہتی ہے کیوں لوگ جو تھے وہ نکلنا نہیں جا رہے تھے اس وقت بعض مسلمان بھی اس میں تھے اور بعض منافقین بھی تھی جی فرض آئین تو تھا بالکل وجہ جی گرمی بہت تھی اور فاصلے بہت تھے بالکل گرمی بہت تھی کیونکہ اس وقت جو ہے موسم بہت سخت تھا گرم تھا اور سفر بہت لمبا تھا جس کی وجہ سے یہ جو مسلمانوں مطلب منافقین پر یہ حکم بڑا گرا گزر رہا تھا کہ ہم نہیں نکل سکتے اور ایک چیز جو ہم نے اس میں دیکھی کہ میرے اور آپ کے سبق کے لیے گین ایک ریمائنڈر وہ یہ کہ اگر ہم کسی بھی کام کا اگر ہمیں کہا جاتا ہے دین کے کاموں کے لیے یا فی سبیل اللہ نکلنے کے لیے چاہے ظاہر ہے وہ علم کا راستہ بھی ہے جنگ میں تو اب ہم ہیں نہیں ان کے راستے کے لیے اگر ہم نکلتے ہیں تو اور اگر ہم ہمیں کیا مطلب حکم یہی ہے نا کہ بس فوراً نکل جائیں آپ نے حکم سنا آپ نکل جائیں آپ دین کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم کسی بھی کاہلی کا مظاہرہ کریں یا یہ سوچیں کہ یہ ابھی سرکمسٹانس فیوریبل نہیں ہے ابھی یہ نہیں ہے ابھی یہ سہولت مجھے نہیں ہے اور اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں تو آپ دیکھیں گے جو اس میں مجھے سب سے ڈرا دینے والی بات ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی کسی اور قوم کو لے آئیں گے اور کسی اور کے ذریعے سے اپنا کام کرا لیں گے تو دین تو حق ہے اللہ کا کام تو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا آپ کریں یا نہ کریں میں کروں یا نہ کروں یہ کام تو ہوگا لیکن کیا ہوگا اگر ہم کاہلی کریں گے یا فوراً سے ایکشن نہیں لیں گے تو ہمارا جو یہ اجر ہے وہ کسی اور کے حصے میں آ جائے گا اور ایسا ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا جہاں پہ بھی کام کا موقع مل رہا ہے وہاں فوراً سے لبائک کہہ دینا ہے ٹھیک ہے نا چلیں آگے چلتے ہیں اگر تم یہ تو ہم نے دیکھ لیا پھر آئی نمبر فورٹی پہ آ جائیے اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے اس کی مدد کی اس وقت جب اسے کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اور جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پہلے تو یہ بتائیے کس کی مدد کی بات کی جا رہی ہے کہ تم نے مدد نہیں کی تو اللہ اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور اللہ و تعالیٰ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل اچھا دو میں سے دوسرے کون ہیں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ چلو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل دوسری کون تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ اس وقت کی ہی بات ہے جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار سور میں تھے ٹھیک ہے اچھا اب یہ بتائیے جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے بس اللہ نے اب اپنی طرف کی تسکین اس پر نادل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی تھی جنہیں تم نے دیکھا بھی نہیں تھا اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ ہی کا کلمہ ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے یہاں پر بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح کی کون سے طریقے یہاں بتائے گئے کہ کس طرح سے مدد آئی تھی وہ مشکل دور جی۔ مکڑی اور کبوتری بالکل ٹھیک ہے اور یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح مدد کی کہ ایک تو سب سے پہلے ان کے اوپر سکینت اتار دی اور فرشتوں کی مدد سے ان کی فرشتے اتارے جو کہ ان کی مدد کے لیے آئے جی بالکل اور باقی یہ باتیں آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک رکھی کہ مکڑی نے جالا بنا دیا تھا کبوتر نے انڈے دے دیے تھے ہے نا اچھا آگے چلتے ہیں آئے نمبر فورٹی ہم نے دیکھ لی فورٹی ون اچھا نکل جاؤ ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی اور راہ رب میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم تو اگر تم علم رکھتے ہو اگر جل وصول ہونے والا مال اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے لیکن ان پر تو دوری اور دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو یقیناً ہم آپ کے ساتھ نکل جاتے یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور ان کے جھوٹے ہونے جھوٹے ہونے کا سچا ہونے کا علم اللہ کو ہے نمبر فورٹی ٹو کن لوگوں کی بات ہے یہ پہلے تو ہمیں دیکھا کہ فورٹی ون میں حکم ملا تھا کہ ہلکی ہو یا بھاری ہو نکل جائیں جہاد کے لیے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے جان و مال سے جہاد کریں اور یہی جو ہے وہ بہتر تھا لیکن آگے کس کی بات ہوئی منافقین کی بات ہوئی ٹھیک ہے کیا کیا تھا انہوں نے یہ کیا کرتے تھے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ہمارے پاس مال و اسباب ہوتا اگر ہم تو بڑے سنسیئر ہیں نا ہم تو نکلنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہمارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم نکلنا چاہتے ہم تو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہمارے جو ہے نا کچھ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے رہی تو یہ کیا کر رہے تھے بہانے کر رہے تھے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں اللہ تجھے معاف فرما دے تو انہوں نے کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور جھوٹے لوگوں کو بھی جان لیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کے لیے کسی کہیں بھی تجھ سے زیادہ طلب نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے متقین کی یہاں ایک اور صفات بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ جن لوگوں کا یہاں ذکر ہے ان کی پہلے تو بتائیے کون سی صفت بتائی گئی ہے یعنی کہ جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو وہ کیا کریں گے اللہ پہ ایمان ہے ٹھیک ہے کیا کریں گے وہ سستی کی وجہ سے نہیں جی وہ تو ایک الگ بات ہے جہاد کریں گے یعنی جو بھی اللہ کا حکم آئے گا اس میں بہانے نہیں تلاش کریں گے اجازتیں نہیں طلب کرتے پڑیں گے رخصتیں نہیں مانگیں گے بلکہ کیا کریں گے فوراً نکل کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے پھر آگے دیکھیے یہ اجازت تو وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے جن کے دل میں شک پڑے ہوئے ہیں اور اپنے شک میں ہی سرگردہ ہیں اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ سفر کے لیے تیار سامان کی تیاری کر رکھتے لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا اسی لیے انہیں حرکت ہی نہ دی حرکت سے ہی روک دیا اور کہا کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو گے اچھا پہلے تو مجھے بتائیے کہ جنگ تپوک کو جب فرض آئین تھا یعنی اس وقت سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا تو اس حکم کو سننے کے بعد کتنی طرح کے لوگوں کا گروہ بن گیا تھا کتنی طرح کے مسلمان جو اس وقت جو مسلمان تھے ان کی کتنی ٹائپس بن گئی تھیں فور ٹائپس تھیں بالکل چار قسمیں تیار ہو گئیں ایک تو نمبر ون کون سے مسلمان تھے نمبر ون بتائیے مومنین جو تھے بالکل جو بلا تعمل تیار ہو گئے کوئی ہیلو حجت نہیں کی کوئی بہانے نہیں کیے فوراً تیار ہو گئے دوسری ٹائپ کون سی تھی سیکنڈ ٹائپ بتائیے منافقین کی تھی جی جنہوں نے کیا کیے جھوٹے بہانے کیے عذر تراش کر لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کر لی تیسرے لوگ کون تھے تیسری ٹائپ کون سی تھی یہ منافقین ہو گیا بالکل سستی کرنے والے تھے بالکل کاہلی کرنے والے تھے ایسے لوگ تھے جو کہ سستی میں آ گئے کہ اچھا ابھی چلے جائیں گے اچھا کل چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور ایک اور ٹائپ تھی وہ کون سی تھی تیسرے وہ لوگ تھے جو زوف اور بیماری جیسے کوئی بوڑھے تھے یا ان کو کوئی بیماری تھی یا بعض لوگوں کے پاس سواری اور سفر کا خرچ بھی نہ تھا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ نہیں جا سکے تھے ٹھیک ہے نا جی بالکل سکھ پیپل تھے بالکل معقول عذر تھا بالکل جن کے پاس ایک معقول عذر تھا جانا وہ چاہتے تھے انہوں نے عذر نہیں تلاش کیا تھا وہ جانا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے تھے لیکن سواری بھی نہیں تھی جانے کا خرچ بھی نہیں تھا اور بعض تو واقعی معذور تھے یعنی عورتیں ہو گئی بچے ہو گئے اور جو بیمار تھے ٹھیک ہے نا تو اس طرح چار لوگوں کا گروہ بنا تھا اچھا آگے دیکھیے یہاں پہ بھی جب میں ٹرانسلیشن پڑھی تھی تو آپ نے پڑھا کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ سچے ہوتے تو کیا کرتے سفر کی تیاری کرتے یہ تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے جو خود سے اٹھے نہیں آئے نہیں بہانے کر دیے ان کے ساتھ کیا بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم جی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ جانا نہیں چاہتے نا تو اب یہ جائیں گے ہی نہیں ٹھیک ہے اور ان کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا گیا ان کو روک دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اب جو بیٹھے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ ہی یہ بیٹھے رہے ٹھیک ہے اور ایک اور وجہ آگے کی آیت میں آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اٹھنے کیوں نہیں دیا کہ اگر یہ جاتے تو کیا ہوتا آیا نمبر 47 دیکھیے اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہیں بڑھاتے بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی کوشش کرتے ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے یعنی اب کیا بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اگر یہ جاتے بھی تو کیا ہوتا اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ چلے بھی جاتے تو کیا کرتے فتنہ کریٹ کرتے نا سازشیں کرتے مسلمانوں کے خلاف اور تو اس لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو روک دیا یعنی ایک وجہ تو یہی تھی کہ یہ کیونکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ اٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے جانا چاہتے ہی نہیں تھے تو ان کو روک ہی دیا گیا بالکل ہی نا جی اب ایسا ہے کہ یہاں پہ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے تو ہمیں رکنا پڑے گا میں سوچ رہی تھی کہ آج ہم شاید پورا کافی کچھ کور کر لیتے لیکن یہ آیتیں اتنی امپورٹنٹ آیاز ہیں ہمارے عمل کے حساب سے بھی نا کہ تو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ ہم اسے اچھی طرح سے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہی کر لیں جی کیونکہ دیکھیں نا اگر ہم بھی اکثر ایسے بہانے کرتے ہیں یا کبھی کبھار ہم خود ہی اپنے جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں سم ٹائمز ہم خود کو ہی دے رہے ہوتے ہیں کسی اور کو نہ بھی دیں تو خود کو ہی دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ابھی تو یہ ہے نا ابھی تو ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں ابھی کیسے کریں ابھی تو بچے چھوٹے ہیں رائٹ تو اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پیچھے جاتے جاتے ہیں نا اور اللہ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے کہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ اگر ہمارے انہی وہانوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل ہمیں روک دیا تو پھر ہم کیا کریں گے کیونکہ اللہ کے حکم کے آگے تو کسی کا کوئی زن نہیں چلتا نا تو اللہ سبحانہ متعالیٰ ہمیں بالکل سچے مومنین میں سے کرے اور منافقت سے بچائیں اور ہمارے ہمیں کامل ایمان عطا کریں اور ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں اسے اپنی رحمت سے قبول کر لیں اور ان کو قیامت کے دن اپنی رحمت سے بہت بڑھا چڑھا دیں آمین جزاکم اللہ خیرن کثیرہ سسٹرز آپ سب کی ایکٹیو پارٹیسپیشن کا بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ اتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے آپ کے ساتھ ریویو کرانے میں تو جزاکم اللہ خیرن کثیرہ انشاءاللہ ہم پھر اپنے نیکسٹ سیشن پہ چلتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ربیع الاول الحمدللہ یہ جو مہینہ ہمارا چل رہا ہے یہ جزاک اللہ خیر اللہ تبان تعالیٰ آپ سب کے بھی علم و عمل میں اضافہ فرمائے اچھا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ربیع الاول الحمد للہ اسٹارٹ ہو گیا ہے اور اس ربی الاول جو مہینہ ربیع الاول کا نام سنتے ہی کیا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت محسوس ہونے لگتی ہے نا اس مہینے کو سنتے ہی نام آتے ہی تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت لیکچرز ہیں کی سیریز ہے بستازہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں تو ابھی ہم وہ سنیں گے انشاءاللہ جی بالکل تو آپ لوگ اس کے لیے ریڈی ہو جائیے اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ کی تجوید کی کلاس ہوگی جزاکم اللہ خیرن کثیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جن سسٹرز نے ابھی اٹینڈنس مارک نہیں کی ہے وہ یہاں پر اٹینڈنس مارک کر دیجئے تاکہ میں آپ کی اٹینڈنس سیف کر لوں ٹھیک ہے ابھی میں نے سیف نہیں کی ہے اب جو سسٹرز لیٹ ہیں وہ ابھی روم میں ہی اٹینڈنس مارک کر دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کی آمد کو ایک احسان قرار دیا صورت عال عمران میں آتا ہے لقت من اللہ علمین اس با صفیم رسول ملوں کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے اب ایک ایسا نبی بھیجا جو ان پر اللہ کی کتاب کی آیتوں کو پڑھتا اور اس کی ان کا تزکیہ کرتا تھوڑے سے فرق کے ساتھ مختلف جگہ یہ مفہوم ملتا ہے لیکن ہم اس وقت یہ بات کریں گے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ربی الاول میں ہی نبی ہوتے ہیں پہلی بات خود سے لکھیے خود سے پوچھیے یا لکھیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعمت صرف ربی الاول کے مہینے میں ہوتے ہیں دوسرا سوال کیا ربی الاول کے پورے مہینے میں کوئی ایک پروگرام بنا کر ساتھیوں کو بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کے تحفے بھیج کر اور چند خوبصورت سی نعتوں کو پڑھ کر اور کچھ اور اسی طرح کی چیزیں کر کے بعد میں ایک پرتکلف کھانا کھا کر اس نعمت عثما کا حق ادا ہو جائے گا یہ ہے اگلا سوال جو ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں پھر اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اسی طرح سے اظہار محبت آپ کے دور کے لوگوں نے بھی کیا ربی رول کا مہینہ حقیقت میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد زیادہ دلاتا ہے ہم انسان ہیں اور جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو ہم اس کے مطابق سوچنے لگتے ہیں منانا نہ منانا الگ کی بات الگ بات ہے لیکن دل میں محبت تو آتی ہے لیکن اس وقت جو بات سوچنے کی ہے وہ کیا کہ کیا غیر ربی الاول میں یہ نعمت نعمت نہیں رہتی محمد رسول اللہ نہیں رہتے صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے کی اتنی بڑی خدمت کا یہی بدلہ ہے کہ ہم سال میں ایک دن منا کر آپ کو خراج تحسین پیش کریں کیا صحابہ کرام نے بھی اسی طرح سے محبت کی بات کی اگر کوئی ہم سے ایسا معاملہ کرے تو ہم اس کے بارے میں کیا کہیں مثلا آپ کا بیٹا پورا سال بس ٹھیک ہے واجبی واجبی سا تعلق اور جس دن آپ کی برتھ ڈے ہو اس دن وہ آپ کو پھول بھی دے گفٹ بھی دے سارا دن آپ کے ساتھ اسپینڈ کرے کھانا کھائے کھلائے اور رات کو چلا جائے کہ ممی اب نیکسٹ ایئر مدر ڈے پہ ملوں گی یا ملوں گا ہمیں کیسا لگے گا کوئی شوہر جو سال میں صرف ایک دن کے لیے بیوی بی کی ملاقات کو آئے توفوں سے لدا پتا خوب وقت دے خوب باتیں کریں شادی کی باتیں اپنے شروع کے دن کی باتیں اور پھر کہ بس اب اب ٹائم ٹو گو اب اگلے سال ملیں گے ایک سو ایک مثالیں ہو سکتی ہیں شعور کو بیدار کرنے والی یہ ساری ٹھیک ہے دنیا داری کی باتیں ہیں لیکن آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اس کا اظہار اس رنگ میں کریں کہ ربی الاول کے بعد بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعمت لگیں ان کی زندگی ہماری زندگی اس میں کوئی تضاد نہ ہو نبی کی پسند اور ہماری پسند ایک ہو جو نبی کو ناپسند وہ ہمیں بھی ناپسند ہو جو نبی کی ترجیحات تھی وہی ہماری ترجیحات ہو جو انہوں نے کہا ہم بھی وہ کہے ان کی کہی ہوئی بات کو سنیں اور پڑھیں جو قرآن انہوں نے اتنی مشکلات میں پڑھنے کے بعد ہم تک پہنچایا ہم اس قرآن کو سمجھیں کیا نبی کا سب سے پیارا تحفہ قرآن کریم میں نے ایکسپٹ کر لیا کیا میں نے اس قرآن کو اپنی زندگی میں وہی جگہ دی جو نبی نے دی ہوئی تھی کیا اللہ کے نبی کا جو مشن تھا وہی میرا مشن بن گیا آپ نے تو قم فانزر کا حق ادا کر دیا کہ اٹھیے اور لوگوں کو وارن کیجیے برے انجام سے بچائیے آپ نے دین اسلام کو پہنچانے میں مکی دور میں کتنی مشکلیں سہیں مدینہ میں آنے کے بعد کتنے فتنوں کا شکار ہوئے لیکن اس راستے کو نہیں جوڑا تو کیا میری بھی زندگی اسی قسم کی ہے اس قسم کے کئی سوالات آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں خود سے پوچھئے بغیر کسی تعصب کے بغیر کسی کی بات کو اچھا یا برا کہے اس تفتح کلبک اپنے دل سے پوچھو ولو افتوک اگرچہ لوگ فتویٰ ہی کیوں نہ دے دیں مجھے میرا ایمان ہے کہ آپ اگر بغیر کسی تعصب کے یہ سوالات خود سے پوچھیں گے تو جواب میں جو بات آئے گی وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ رسمی موسمی سالانہ تعلق ہم سے وہ سارے تقاضے نہیں پورے کرائے گا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے جس سے محبت ہوتی ہے ہمیں خوب اچھی طرح پتہ ہے محبت کیسے ہوتی ہے کسی سے محبت ہو جائے اس کی علامتیں کیا ہیں ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی یا ہم محبت نہیں کیے گئے الحمد محبتوں کی ڈوریوں میں بندھے ہوئے ہیں کبھی کبھی ایسی محبتیں بھی زندگی میں آتی ہیں جو صرف نفس کے غلبے کی وجہ سے عمر کے جوش اور جوبن کی وجہ سے جوانی کے دیوانہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں اس وقت بھی ہمیں خوب اچھی طرح پتا ہے کہ وہ محبتیں لوگوں کو کیسا دیوانہ بنا دیتی ہیں کیا پسند ہے کیا کھاتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیا اچھا لگتا ہے کبھی لوگوں کی محب کبھی لوگوں کو دیکھا کرے جب وہ اپنے پسندیدہ آرٹسٹوں کی محبت میں جیتے ہیں ان کے رنگ پہننا ان کے انٹرویوز ان کے آٹوگراف کوئی گھڑی انہوں نے پہن لی تو سارے کوشش کرتے اب ہم بھی وہی گھڑی لے لیں تو محبت تو بولتی ہے تو کیا مجھے اللہ کے وسلم سے سچی محبت ہے ہم میں سے شاید ہر ایک بے سوچے سمجھے کہے گا جی بہت محبت ہے تو پھر اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں آئیے اس ربی رول کو ہم اس طرح سے مناتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت سی مختصر سی کتاب ہے ڈاکٹر فضل علیہ صاحب کی بصحتی طور پہ عربی کتاب ہے لیکن اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی علامتیں اگر ہم چلیے ربی الاول کو بنیاد بنا کر اس کتاب کے ایک ایک صفحے کو دیکھتے جائیں اور ایک ایک علامت اپنے اندر دیکھتے جائیں تو ان شاء اللہ تعالی کل قیامت کے دن کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوگی ہمیں اس بارے میں سن کر یا سوچ کر کہ ہم تو کچھ دعویٰ اور کرتے رہے حقیقت کچھ اور نکلی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس سیریز میں دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا درجہ کیا ہے یعنی کوئی تعصب میں آ کے کہتا جی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ علیہ وسلم سے محبت کی میں نہیں کرتا بس ٹھیک ہے وہ تھے اپنا کام کر گئے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان سے خالی ہو گیا تو ہماری اس مختصر سی سیریز میں جو پہلی چیز ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم کیا ہے یعنی اس کی کیا اہمیت ہے پھر دوسری چیز ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دنیا اور آخرت میں کیا فائدے اور ثمر آتا ہے یعنی اس محبت سے کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے یا بس محبت برائے محبت ہے تیسری چیز پھر ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات کیا ہیں سائنس کیا ہیں سمٹمس کیا ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتوں کے اعتبار سے کیسے تھے یعنی انہوں نے اللہ کے نبی سے محبت کی تو ان کو اس محبت میں کیسا پایا گیا اور پھر ان شاء اللہ تعالی ہم آخر میں اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانیوں کے اعتبار سے کیسے ہیں امید ہے کہ اس موضوع پہ بات کرنے سے ہم اپنے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی محسوس کر پائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ محاسبہ بھی ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس ہستی کو انسانوں میں چاہا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پھر ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی محبت دے اور ہم آپ کی محبت کو اپنے لیے ایک ایسی چیز بنا لیں کہ جس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہ ہو بات کا آغاز کروں گی میں سننے والوں سے چاہوں گی کہ ہاتھ میں اگر کاغذ قلم لے سکیں اور چھوٹے چھوٹے بس پوائنٹس نوٹ کر لیں کم از کم مین ہیڈنگز نوٹ کر کے بعد میں اس کی چیک لسٹیں بنائیں کتاب کھول لیں کتاب کھول لیں ہیڈنگز پڑھ لیں ہیڈنگ پڑھیں لکھیں لیکن خدا را اس موضوع کو سنتے ہوئے اپنا محاسبہ کرتے کرنا نہ بولیں اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا تحفہ ہے جو اس نے ہمیں اپنے نبی کی صورت میں عطا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی کبھی کوئی بات شروع کرتے تو ایک خطبہ پڑھتے تھے میں آپ سب کے لیے وہ خطبہ پڑھوں گی اس سوچ کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے موتی ہماری زبانیں بھی اگر ان موتیوں کو چھونے گی تو اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ ہماری زبان کے گناہ معاف ہو جائیں گے آپ کی عادت مبارک کیا تھی کہ آپ خطبے کے ارشاد میں پر خطبے کے الفاظ فرماتے ان الحمد للہ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ وبارکہ وسلم الفاظ بہت خوبصورت ہیں اس کا ترجمہ رکھوں آپ کے سامنے تو شاید آپ کو یہ اور بھی اچھا لگے بے شک ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور ہم اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے جسے اللہ راہ دکھا دے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جس کو وہ بھٹکا دے پھر اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اکیلا ہے وہ اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے درود بھیجا اور ان کی آل پر اور ان کے ساتھیوں پر اور بارک وسلم برکتیں اور سلام ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے میمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں یا منتق اللہ حق کا تو بلا تم اللہ و ان تم مسلمون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو صورت عال عمران کی آیت نمبر ایک سو چار ہے یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان کی نسبت سے پکارا اور اللہ سے ڈرنے کا حق یاد دلایا اللہ سے بندہ ڈرے کتنا جتنا بندہ ڈر سکتا ہے نہیں اتنا ڈرے جتنا اللہ سے ڈرنے کا جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے صحابہ کرم پریشان ہو گئے تھے کہ اللہ کے نبی ہم کیسے ڈرے ہم تو اپنی استطاعت کے مطابق ڈریں گے حتیٰ کہ پھر وائت اتری کہ فتق اللہ مستطاعتم اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ تم ڈر سکتے ہو تو تھوڑی سی ان کی جان میں جان آئی اور یہ جو بات کہی کہ ولا تموتن اللہ ون تو مسلمون اصل میں یہ بندہ مومن کی زندگی گزارنے کے طریقے کو واضح کرتا ہے کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یعنی ہر وقت فرما بردار رہو کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے تم صرف رمضان کے نمازی نہ ہو الحج ذیقات میں ہی نیک نہ بنو ہر لمحہ اپنی زندگی کا ایسے بسر کرو کہ جیسے اس نے تمہیں بسر کرنے کا حکم دیا پھر صورت نساء کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر اپنے سے ڈرنے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یا الناس ستقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ من نفس واحدت وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اے لوگو اللہ سے ڈرو کون سا اللہ جو رب ہے تمہارا جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کے جوڑے کو بنایا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رحموں کو جوڑو بے شک اللہ تم پر نگہ بان ہے آیت کی خوبی کیا ہے کہ اس میں دو بار اتقو کی کے الفاظ آتے ہیں تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کا تقوی نہ صرف ایمان والوں سے مطلوب ہے بلکہ پوری انسانیت سے مطلوب ہے کیونکہ یہ تقوی ہی ہے جو ہمیں اللہ کے حق ادا کرنے کی بھی توفیق دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچاننے کی بھی توفیق دے گا اسی طرح صورت الحضاب کی آیت نمبر سیونٹی اور سیونٹی ون میں آتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور دیکھو سیدھی بات کیا کرو کیا فائدہ ہوگا اس کا یصلح لکم آمالکم وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا وہ یغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا الله ورسوله اللہ فاز فوزا عظيما اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اطاعت کیا ہوتی ہے دل کی خوشی سے بات مارنا تو بے شک گویا کہ وہ کامیاب ہوا بہت بڑی کامیابی تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مخلوق سے زیادہ محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دنیا اور آخرت پہ بہت سارے فائدے ہیں لیکن افسوس کیا ہے کہ بہت سارے مسلمان اس معاملے میں کوتاہی کا شکار ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضوں اور اس کی علامتوں سے بالکل غافل ہیں تو آئیے ہم قرآن نے پاک کی چند آیات اور احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری مخلوق سے زیادہ محبت کرنا ہم پر فرض ہے لکھ لیجئے یہ جملہ اگر لکھ سکیں کہ دنیا میں مخلوق میں سے ساری مخلوق سے زیادہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے ہر شخص کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت اپنی جان اپنے باپ اپنے گھر والوں اپنے مال دولت دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے جس کا دل آپ کی اس محبت سے محروم ہے گویا کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے اس پر دنیا میں یا آخرت میں یا پھر ہو سکتا ہے تو دونوں میں ہی عذاب نازل ہو سکتا ہے اس کی دلیل ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ سے ہم تک پہنچی صحیح بخاری کی اگر آپ حدیث نمبر پانچ سو تیئیس فائیو ٹوینٹی تھری دیکھیں عبداللہ بن حشام اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا کتنے خوش قسمت ہیں حضرت عمر کہ جن کا ہاتھ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں لیا عمر رضی اللہ عنہ آپ سے عرض کر چکے یعنی حضرت عمر نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول یقیناً آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سچ بولتے تھے نا ہم نہیں کہتے کہ ہائے سب سے پیارے ہیں سچ بولا کہ جان نہیں زیادہ جان نہیں میں دے سکتا آپ کے لیے ویسے مجھے آپ سے بہت پیار ہے آپ نے فرمایا نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ بھی بڑا پیارا انداز ہوا کرتا تھا آپ کا بات کرنے کا اس وقت تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں یعنی یہ کرنا پڑے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کی قسم یقیناً اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے دل کی دنیا بدل گئی اس کو سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر اب بات بنی ہے اس حدیث پر ایک مفسر ہیں علامہ عینی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ قول کہ لا نفس اکون احب من نفسک اس سے مراد کیا ہے کہ تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک تیرے نزدیک میں تیری جان سے بھی زیادہ پیارا قرار نہ پا جاؤں اور اللہ کے نبی کو یہ خوشخبری اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو یہ خوشخبری دی کہ عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا تو جس بات کو اللہ کے نبی قسم کھا کر کہیں ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار دے پھر آپ بتائیے کیا میں اور آپ اس سے خالی ہیں کیا اللہ کے نبی نے یہ بات صرف حضرت عمر کو ہی کہی تھی نہیں آپ اس روایت کو سنتے وقت اپنا نام لکھئے اور اس جملے کو یوں کہیے کہ عمر کو نہیں بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم مسلمان نہیں ہو سکتی تم مومن نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں تو اس بات سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی سے محبت کتنی بڑی بات ہے پھر ایک اور اس کی دلیل بہت ہی پیاری روایت ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا اور حدیث نمبر 58 ہے کتاب میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور بیٹے سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں والد اور بیٹا دو لفظ بولے یہ دونوں ہی ویکنسز ہوتی ہیں نا یا ہم اپنے ابا اجداد کی خوشی کے لیے بعض دفعہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں اور یا پھر بچوں کی محبت میں ان کی خوشی کے لیے اللہ کے نبی کو چھوڑتے ہیں تو کہا ان دونوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ نے قسم کھائی تو بات کی سنجیدگی اس سے بہت اچھی طرح پتہ چلتی ہے محدثین اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا والد میں والدہ کی محبت بھی شامل ہوتی ہے یعنی کیا صرف والد سے محبت تو اس پہ حافظ ابن حجر الاسقلانی کہتے ہیں کہ لفظ الوالد سے مراد ہے کہ جس کا بچہ ہو یعنی اس میں ماں بھی شامل ہے باپ کی طرح جیسے یا الزین منو کہہ کر مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے تو اولاد میں بھی بیٹے اور بیٹیاں اور والد میں ماں اور باپ دونوں آ جاتے ہیں اس کو سوچ کے آپ کیا سوچتے ہیں ذرا لکھ کے تو دیکھیں اپنے بچوں کے نام لکھی اور دوسرے مقابلے میں اس کے اللہ کے نبی کی بات لکھی آپ کہتے ہیں کیسے پتا چلے کیا پتہ چلے لو بھائی اللہ کے نبی کی محبت اور بچوں کی محبت تو تقاضوں سے پتہ چلتا ایک طرف بچہ کسی بات کا تقاضا کر رہا ہے دوسری طرف پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے اس بات سے منع کیا تو یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو بچے کی محبت پہ غالب آ کر آپ اس کام سے رک جائیں گے اور بات بڑی آسان ہے شرط یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنا چاہیں <coughs> ایک اور روایت بھی ہے اس بارے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی فرمایا رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل مال اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں آپ گن گن کے دیکھ لیجئے ایک ایک چیز سب پاری ہے مال گھر سارے لوگ اس میں آئیں گے ہم سب اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک دلیل تو قرآن پاک کی آیت صورت توبہ آیت چوبیس ٹوئنٹی فور میں ہم سب کی آنکھیں کھول دیتی ہے میرے اللہ صرف اگر ایک یہی روایت آپ کے سامنے ایک یہی آیت سامنے رکھ دوں ترجمے کے ساتھ تو یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی کی محبت فرض ہے آج آپ نے ضرور سوچنا اس بارے میں کہ مجھے اللہ کے نبی سے کتنی محبت ہے بازاری اور لفظی محبت نہیں کہہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیدیاں تمہاری برادری تمہارا مال جو تم نے کمایا تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں پسند ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اللہ کی راہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کر آئے اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا حافظ ابن ابن حجر حافظ کی تفسیر میں کہتے ہیں اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے تو پھر تم اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ کئی قسم کے عذابوں میں سے تم پر کسی قسم کا عذاب نازل کر دے اللہ عمری یا تو یہ دنیا کا عذاب ہے یا آخرت کا عذاب ہے علامہ زمخشری کہتے ہیں یہ انتہائی خوفناک آیت ہے اس سے زیادہ خوفناک آیت تم اور کوئی نہ پاؤ گے اسی طرح امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کے فرض ہونے کی دلیل ہے اور یہ محبت ہر عزیز اور پیاری چیز کی محبت پر مقدم ہو تو اگر یہاں تک ہم اپنے دل کا جائزہ لے لیں کتنی محبت ہے اب جتنی بات ابھی تک ہم نے کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اب اپنے دل سے پوچھنا کیا حقیقت میں جتنی چیزیں ان مختلف روایات میں جمع ہوئیں اور قرآن کی آیت میں کیا ان سب کے تقاضے اللہ کے نبی کی ناراضگی پر مائل تو نہیں کر دیتے ان کو مانتی ہوں یا اللہ کے نبی کی بات کو مانتی ہوں انشاءاللہ آپ اس پہ سوچتے جائیں گے تو یہ قسم کا ٹیسٹ ہے جیسے آپ شوگر چیک کرتے ہیں نا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے اس کی چیک لسٹ اس طرح سے بن سکتی ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کا نام لکھ لیں ایک چیک لسٹ بنائیے جس میں آپ لکھیے میرے ماں میری ماں میرا باپ میرے بھائی بہن میرے بچے میرا شوہر میری بیوی میرا گھر میری تجارت میری برادری میرا کنبہ میرے میری اپنی جان ان سب کو لکھیے اور اس کے آگے آگے دوسری طرف ایک لائن کھینچ کے لکھیے بمقابلہ اللہ اور اس کا رسول پھر اکیلے میں بیٹھ کے سوچیے یہ ساری چیزیں کیا مجھے اللہ کے کاموں سے روکتی تو نہیں اللہ کے دین کے تقاضوں سے تو نہیں روکتی میں جو زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں اللہ کے نبی کی سنتوں کو دیکھتے ہوئے وہ کیوں نہیں کر پاتی کہیں ان کا ہی کوئی تقاضا تو نہیں میرے سامنے آتا انشاءاللہ اس چیک لسٹ کے بعد ہم یقیناً اس انداز پہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کمی کا ہے جو چیز آپ کو اپنا ویک پوائنٹ لگے اس کو راستے سے ہٹاتے جائیے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارا پورے کا پورا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے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 فیڈ بیک دوں گی اس کے بعد چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی کریں گے ہم ٹھیک ہے اچھا دعا پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هيك من ديجا مجزرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم اے میرے میرے میرے رب لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے تاکہ وہ میری تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے رب زدنی علما رب رب زدنی زدنی علما علما اے میرے اللہ میرے رب میرے علم اضافہ فرما اللہم فکہنا فی الدین اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما اللہم انی علما اللہ وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہ میں آپ سے ایسا علم مانگتی ہوں جس سے مجھے نفع ہو آمین آمین اللہم ایسا عمل مانگتی ہوں جو قبول کیا جائے اور پاکیزہ اور طیب رزق کا سوال کرتی ہوں اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اے اللہ جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے ساتھ ہمیں نفع دیں ہمیں وہ سکھائیں جو ہمارے لیے نفع بخشو ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں ایسے علم سے جس سے کوئی نفع حاصل نہ ہو ایسے دل سے جس میں کوئی خوف نہ ہو اور ایسے نفس سے جس کو کوئی سرائی حاصل نہ ہو اور ایسی دعا سے اللہ تعالیٰ جو آپ کی بارگاہ میں قبول نہ کی جائے آمین اللہم آمین جی لاسٹ ٹائم ہم انالیسس کر رہے تھے کچھ سٹوڈنٹس رہ گئے تھے Um, میں پوچھتی ہوں آپ سے بیکاز آئی ڈونٹ ریمبر کہ آخری اسٹوڈنٹ کون تھیں کیا میں نے student H C zero one four Momina آپ کا فیڈ uh, بیک دے دیا تھا مجھے لگ رہا ہے آپ کا دے دیا تھا اچھا اس کے بعد نمبر ایٹ اسٹوڈنٹ تھیں دے دیا تھا ٹھیک ہے پھر S J one one one Muslima <clears throat> کیا آپ کا فیڈ بیک دیا تھا آپ کا نہیں دیا تھا ایس جے مسلمہ نہیں تو ٹھیک ہے پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے آپ نکال لیں ان شاء اللہ جن آیات میں میں نے نوٹ کیا وہ آیات آپ نوٹ کر لیں آئی ہے سیونٹین ہے ٹوینٹی ون ہے ٹوینٹی فائیو ہے اور تھرٹیتھ ہے ٹھیک ہے اب ان کو ہم آہستہ آہستہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں تھیں آیا نمبر سیونٹینتھ پہ آپ آ جائیں اچھا آیا نمبر سیونٹینتھ کے اندر یا ایک منٹ رکے میرے خیال سے اچھا نہیں آئے نمبر فورٹین پہ آ جائیں پہلے آپ آئے نمبر فورٹین پہ آ جائیں اس کے اندر میرے خاص سے وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یوزلی ہم ان کو مس کر دیتے ہیں یا تو روانی میں پڑھتے ہوئے مد کو دیکھ لیجیے آپ وہ مَاءً ٹھیک ہے جو یہ مد ہے یہ کم از کم چار سے پانچ حرکہ لمبا ہونا چاہیے آپ کا مت لمبا نہیں تھا تو مت کا خیال کیجیے گا کہ مت آپ کی کم از کم چار سے پانچ حرکہ لمبی ہونی چاہیے کیسے پڑھیں گے اس کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں انیشلی ٹھیک ہے کیونکہ میں بھی اب اب بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آئی ڈو مائی کاؤنٹنگ تو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسری جو ہے آئی نمبر سیونٹین پہ اگر آپ آ جائیں تو ان یومل فوس لی سعد آپ نے ٹھیک پڑھا تھا لی یہ جو کا ہے نا کینا یہ کانا نہیں ہے یہ کی اس کی وجہ یہ کہ جب ہم کانا پڑھتے ہیں نا تو وہ ہیوی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کانا نہیں پڑھنا اس کو کہنا پڑھنا ہے می قو تھے ٹھیک ہے قا ہیوی ہے <coughs> اس کے بعد تا جو ہے وہ لائٹ ہے تو یہ ہیوی لائٹ کا تھوڑا سا فرق تھا وہ آپ دیکھ لیجیے گا پھر آئی number twenty first twenty one اچھا آئی نمبر سیونٹین میں آپ نے سواد جو تھا وہ بالکل ٹھیک پڑا تھا ٹھیک ہے فاسٹلی سواد آپ نے بالکل ٹھیک پڑا تھا لیکن جب آئی نمبر ٹوینٹی ون پر آئے تو آپ کی جو سواد تھا نا سواد وہ صحیح ادا نہیں ہوا تھا دوسرا یہ کہ جو آپ کا دہ ہے میرا میرو اب سواد ہیوی ہے لیکن جو دال الف دا ہے نا دال دو زبردان جیسے کہتے ہیں آپ اسٹاپ کریں گے that is heavy that is light تو آپ نے اس کو بھی ہیوی پڑھ لیا تھا تو دونوں چیزیں ہیوی ہو گئی تھی دونوں چیزیں ہیوی نہیں ہیں سواد از ہیوی بٹ دال از ناٹ ہیوی ٹھیک ہے so how you will do it you will see میر اور دال کی ادائیگی میں یہ ایک یکساں لگ رہی تھی ٹھیک ہے میر سو اینڈ دین نہیں د میر سو اچھا اس کے بعد آپ آ جائیے آپ کو آواز نہیں آ رہی can you hear me voice okay okay اچھا پھر آپ آ جائیے آیا نمبر ٹوینٹی فائیو پہ ٹھیک ہے اگر آپ آیا نمبر ٹوینٹی فائیو پر آ جائیں تو وہاں پہ اچھا وہاں پہ بھی یہ ہوا ہے کہ خوف جو ہے ٹھیک ہے خوف از ہیوی ٹھیک ہے سین از ناٹ ہیوی بٹ خوف از ہیوی تو غس غ س ٹھیک ہے غصا س نہیں ہوگا غ س اینڈ خو تو اس میں بھی ہیوی لائٹ کا پرابلم تھا جو مجھے لگا تھا اچھا آخری چیز پہ آپ آ جائیں تو مینلی جو میں دیکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہیوی لائٹ کی ٹرانزیکشن اس میں تھوڑا سا تھا اچھا آئی نمبر تھرٹینتھ پہ اگر آپ تھرٹی ایٹ پہ آئی نمبر تھرٹی ایٹ پہ اگر آپ آ جائیں تو وہاں پہ ایک تو فضو زیل جو ہے نا زیل زیل میں اور زا میں فرق ہونا چاہیے ٹھیک ہے فضو کو نہیں ہے فضو زو کو ٹھیک ہے اور قوف تو ظاہر اپنے مخرج سے نکلے گا لیکن زیل کو لائٹ پڑھنا ہے سافٹ اچھا اس کے بعد لن میں نب نون نون کے ساتھ مل رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو پتہ ادغام ہو رہا ہے اور ادغام کے ساتھ ساتھ آپ جب نون کے اوپر شدہ ہوتا ہے تو غنہ بھی ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ادغام ود غنہ ہو رہا ہے تو اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ یہاں پر جو ہے آپ نے اس کو دو ہرکا تک نہیں پڑھ سکی تھیں آپ اور جو غننے کا ایک افیکٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے فلن نون کی آواز جب آپ نکلیں گی تو ناک کے اندر وہ وائبریٹ کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کی تھیں انشاءاللہ تو آپ نے دیکھ لیا آئے number fourteen seventeen twenty one twenty five اور تھرٹی ایٹ مینلی اگر آپ اوور آل دیکھیں انالیس تو وہ یہی ہے کہ آئی تھنک وہ وہی بات ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا روانی میں آپ بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن صرف ہیوی لائٹ ہیوی لائٹ کا جو ٹرانزیشن ہے اس میں ہم سب کو میں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ ہم سبھی اسٹرگل کر رہے ہیں تو اس کی ہم سب نے پریکٹس کرنی ہے کہ ٹرانزیشن کرتے ہوئے we have to be very careful کہ اگر ایک ہیوی ہے تو دوسرا ہیوی نہ ہو دوسرا لائٹ اگر ہے تو وہ لائٹ ہی ہونا چاہیے جی اس کے بعد آ جائیں next student F T two two three Saliha اچھا آپ نے آئی نمبر ٹوینٹی ون سے اینڈ تک پڑھا الحمد للہ مجھے مجھے آپ کی کوئی غلطی نظر نہیں آئی الحمد للہ مجھے اچھا ٹوینٹی فائیو ریپیٹ کر دوں مسلمہ اوکے نمبر ٹوینٹی فائیو میں آپ دیکھیں میں نے ٹوینٹی فائیو کہا تھا ہاں ہاں ٹوینٹی فائیو میں اگر آپ دیکھیں غصہ ٹھیک ہے سین لائٹ ہے خوف ہیوی ہے خو ٹھیک ہے تو یہ ٹرانزیشن آپ دیکھ لیجئے گا کہ سین لائٹ ہے اور خوف ہیوی ہے ایسا نہیں ہے کہ سین بھی ہیوی ہے اور خوف بھی ہیوی ہے یا سین لائٹ ہے اور خوف بھی لائٹ ہے تو یہ ٹرانزیشن کو دیکھ لیجیے گا اچھا صالحہ مجھے ٹو بی آنےسٹ مجھے کچھ ایسی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ میں فورن پن پوائنٹ کر کے آپ کو بتا سکوں کہ دس واز ناٹ رائٹ اس کے بعد آپ آ جائیں student I U zero zero two Muslima ٹھیک ہے وہی اکاؤنٹ کام I U zero zero two Muslima اچھا ہے آپ I U zero zero two Muslima اچھا جی اچھا آپ نے آئی نمبر ون ٹو ٹین پڑھا تھا ماشاء اللہ آپ نے بھی اچھا پڑھا تھا اور دا اونلی تھنگ جو میں نے نوٹ کیا تھا وہ یہ میں نے آئی نمبر نہیں لکھا اس میں لیکن لسی کہاں ہے با میں نے با کا دیکھا تھا کہ جو با ہے نا ہاں آئی نمبر ٹین پہ جب آپ نے ختم کیا تھا نا تو آپ کو پتا ہے با لائٹ ہے اور سین بھی لائٹ ہے ٹھیک ہے تو با جبکہ با زبر با ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے جب پڑھا تھا تو مجھے it was sounding to be very heavy ٹھیک ہے تو یہ لے دونوں کو ادا کرتے ہوئے آپ کا منہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہوگا لا سا یا لبا اچھا اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ کوئی غلطی تو نہیں ہے تو یہ تو بہت میں نے ٹھیک پڑھا تھا یہ صحیح تھا لیکن یقین کریں now we going to that next step gradually where I will try to کہ بالکل کیا کہنا چاہیے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوں گی نا ان شاء اللہ I try to point those out ٹھیک ہے کیونکہ اسی سے پالش ہوئیں گے نا ہم لوگ آگے چل کے تو ہو سکتا ہے بہت بڑی وہ آپ کو غلطی نہیں لگ رہی ہوگی لیکن سننے والے کو وہ محسوس ہوگی ٹھیک ہے با با کو اگر آپ آئے آئے نمبر ٹین پر نا جو پرابلم ہو رہی ہے نا اب تک وہ یہی ہے کہ ہیوی لائٹ کی ٹرانزیکشن ہم نے کرنی ہے اور یہ میرے ساتھ بھی ہے ٹھیک ہے تو جو چیز میں اپنے ساتھ بھی محسوس کرتی ہوں اس میں میں اور زیادہ پرابلی سائیکولوجیکلی زیادہ غور کرتی ہوں لبا با جو ہے نا وہ لائٹ ہے ٹھیک ہے آخری آئی نمبر ٹین پہ لبا سا سا لبا سا نہیں ہے یا لبا سا لبا سا یہ نہیں ہے دوسرا لبا سا یہ بھی نہیں ہے اگر آپ روانی میں سن رہے ہو تو آپ کو لگے گا نہیں غلطی نہیں ہے اٹس پرفیکٹلی فائن ہے نا آپ کو لگے گا پرفیکٹلی فائن لیکن پرفیکٹلی فائن نہیں ہے تھوڑا سا ہمیں اس کو ٹیون کرنا ہے ٹھیک ہے با از لائٹ سین از آلسو لائٹ اچھا جی اب آپ آ جائیے سیکنڈ کلاس اسٹوڈنٹ ہیں A M two three three Muslima جی آپ ہیں A M two two three three Muslima class میں ہیں وہ یا نہیں ہے اچھا اگر وہ نہیں ہے تو میں اسکپ کر دیتی ہوں ہاں میں بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی چھوٹی سی ایکٹیویٹی میں کروں گی نا آپ کے ساتھ اس کا مقصد کچھ ایسی یہی ہے کہ اب آپ پک کریں گے اب آپ میری غلطیاں پک کریں گے ٹھیک ہے تو ایک آخری اسٹوڈنٹ ہیں ان کا بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں R S one two seven Muslima آپ ہیں کلاس میں R S one two seven Muslima اچھا مسلمہ آپ کے ساتھ پتہ کیا ہوا تھا میں آپ کی انالیسز نہیں کر سکی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی I think there was no voice when you came and took the mic ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جب آپ نے مائک لیا تو آپ کی آواز غائب ہو گئی تھی یاد ہے تو اس لیے آپ کی اینالس نہیں ہو سکی تھی اچھا چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہم کر لیتے ہیں آپ کا مائک کام نہیں کر رہا تھا پرابلی یہی وجہ تھی کیونکہ آپ کا میں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ no voice I was not able to hear اچھا ایسا کرتے ہیں قرآن پاک آپ سب لوگوں کے پاس ہیں do you all have it with you right now اچھا ایسا کہنا سورہ المائدہ نکال لیں سورہ المائدہ آئے نمبر می سی کون سا پڑھنا چاہیں گے ہاں آئے نمبر ٹویلو آئے نمبر ٹویلو نکال لیں سورہ المائدہ ٹھیک ہے آئے نمبر ٹویلو نکال لیں آپ ٹویلو ہی ہے نا ہاں ٹویلو نکال لیں نکال لیا آپ سب لوگوں نے اچھا اب میں پڑھوں گی ہوں اب آپ لوگوں نے اب آپ یوں سمجھیں کہ میں آپ کو سنا رہی ہوں اوکے نو کیا نہیں ہے نکال لینا قرآن آپ نکال لیں اپنا اب میں پڑھوں گی اور آپ نے میرا غور سے سننا ہے ٹھیک ہے اور جو جو مسٹیکس میں کروں یا نہ کروں ہو سکتا ہے کوئی بھی مسٹیک نہ ہو میری اور ہو سکتا ہے بہت ساری مسٹیکس ہوں ٹھیک ہے نا دیٹس اپ ٹو یو آپ لوگوں نے وہ مارک کر لینا ہے اپنے پاس ٹھیک ہے پھر ہر اسٹوڈنٹ نے اپنا فیڈ بیک مجھے دینا ہے کہ کس نے کیا کیا غلطیاں پک کی اور جب آپ غلطیاں پک کر رہے ہوں تو ایک دوسرے سے متاثر ہو کے غلطیاں پک نہ کریں ٹھیک ہے یا یہ نہ کہیں کہ نہیں ٹھیک تھا آپ کو جو سننے میں لگ رہا ہو آپ نے وہ آنےسٹی کے ساتھ آپ نے مارک کر لینا اپنے پاس ٹھیک ہے پھر آپ نے مجھے بتانا ہے ایک ایک کر کے میں پوچھوں گی اور میں اس وقت فیڈ بیک بالکل نہیں دوں گی جب آپ سب لوگ مجھے اپنا فیڈ بیک دے دیں گے پھر میں ان دی اینڈ اپنا فیڈ بیک دوں گی کہ میری غلطیاں کیا تھیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں سمجھوں کہ میری کوئی غلطی نہیں اور میری کوئی غلطی ہو and then you know that will be an additional point towards you that آپ نے میری غلطی پکڑی ہے کیونکہ ایز اے سیٹ کہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم صحیح پڑھ رہے ہیں پارا نمبر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 اچھا دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ٹو ٹائمز میں کیوں نہیں کرنا چاہتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سنیں گے کسی کو ہوں آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ دو دفعہ پڑھو تاکہ میں تمہاری غلطیاں پکڑوں ٹھیک ہے آپ پہلی دفعہ میں سن کے اپنے کانوں کو ٹیون کریں ٹھیک ہے کوشش کریں کیونکہ یہ بہت ممکن ہے کہ دوسری دفعہ پڑھتے ہوئے میں اور امفسس کے ساتھ اس کو پڑھوں اور پھر it will be very easy for you ٹھیک ہے to pick I want you to pick on the first place ٹھیک ہے اٹس جسٹ این ایکٹیویٹی ہم صرف ایکٹیویٹی کر رہے ہیں ہاں ہم صرف ایکٹیویٹی کر رہے ہیں آئی نمبر ٹویلو مائدہ ہوں كلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل جی صرف آئینہ نمبر ٹویلتھ پڑھا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے غلطیاں نوٹ کر لی ہیں اور اگر غلطیاں نہیں ہیں تو دیٹس فائن ٹو ٹھیک ہے لوں گی analysis because we have to we have to wrap up کیونکہ ٹین او فائیو ہو رہے ہیں فار نیکسٹ کلاس اپنے آپ انالیسز نوٹ کر کے رکھیں اب اگر ایک لے مین سن رہا ہے نا جس کو کچھ نہیں پتا تجوید کا وہ کیا کہے گا واہ واہ ماشاء اللہ بہت اچھا اور ہو سکتا ہے اچھا ہو اس میں کوئی غلطی نہ ہو لیکن اب ٹیسٹ یہی ہے کہ میں دیکھنا یہ چاہوں گی کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے کیا پک کیا ہے ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس ایکٹیویٹی کے ساتھ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں آه، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آه ما شاء الله الله سبحان جزاكم خير جزاكم الله خير may Allah increase us in our knowledge and in the good knowledge جو ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھیں تو ہمارے دل سے یہ یہ نکلے اور ایک چھوٹی سی بات I don't know I suppose to see this on the forum because time ہمارے پاس نہیں ہے آپ لوگ جتنے لوگ ڈیلس میں رہتے ہیں please take opportunity of that وہاں پر جو بینا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر ایک مہینے کا انٹینسو سمر کورس ہو رہا ہے آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ جو جو بھی ہیں کہ آپ لوگ پلیز آپ لوگ اگر ہو سکے تو وہ ایک مہینے کا انٹینسو پروگرام ضرور کریں اس سے آپ کی بلاغت اور جو ایک فسحا عربک ہے نا آپ کی وہ انکریز ہوگی آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بھی وہ کر سکوں it's my dream to do it تو اگر آپ لوگ بھی کر سکیں تو میں I am just wanting to spread the word کہ جو جو بھی کر سکتا ہے please make an opportunity. You will be very well versed in that one month. It's a very intensive course, course of 8 hours per day for 30 days, in which they'll be doing tafsir, the Quranic Arabic with all the analysis. Analysis करेंगे ठीक है I I am not sure if it's online I have to check for myself too but anyways please check that out ठीक है ओके जी हम दुआ पढ़ लेते हैं दोबारा से अल्लाह सुबहानक वबिहमदिक नशद अल्लाह इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक वल अस इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر سسٹر عائشہ آپ کا اور آپ تمام لوگوں کے ہیں کا بھی جی اب ایسا ہے کہ انشاءاللہ ہماری تفسیر کا ٹائم ہے لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے بریک ہے تو فائیو منٹس کی آپ کی بریک ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگ واپس آئیے تھوڑا سا فریش اپ ہوئیے انشاءاللہ اور پھر آ کر آپ اپنا تفسیر کا سیشن جوائن کریں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تو بتائیے آج کون سی سورہ سے ہم کون سی آیا سے اسٹارٹ کریں گے چلے پہلے تو یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آج آیا ٹوینٹی ون سے ماشاء اللہ ویری گڈ آیا ٹوینٹی ون سے ان شاء اللہ ہم اسٹارٹ کریں گے اپنا لیسن آج کا سورہ یونس کا ٹھیک ہے نا اور ٹرانسلیشن آپ کر چکے تھے اور تفسیر انشاءاللہ آج ہم سنیں گے ٹھیک ہے نا سو ابھی آپ فائیو منٹس کی بریک کریے اور اپنی جگہ سے اٹھیے تھوڑا سا فریش اپ ہوئیے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 وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون love اپنی رحمت سے اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی تو وہ فوراً مکر و فریب کرنے لگتے ہیں ہماری آیتوں میں فرمائیے کہ اللہ زیادہ تیز ہے اس فریب کی سزا دینے میں بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قلم بند کر رہے ہیں جو فریب تم کر رہے ہو یہاں سے سبق کا آغاز ہے لفظ ازقنا زال ذال و اوقاف اس کا روٹ ہے ذوق اسی سے لفظ ذائقہ ہے اردو میں جو ہم بولتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے چکھنا لیکن مجازن مجازن کیا ہوتا ہے ایک سیکنڈ میننگ کہہ لیں یعنی کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک معنی ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو کسی دوسرے مفہوم میں بھی پیش کیا جاتا ہے تو مجازن یہ رحمت نعمت اور عذاب کو چکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں بھی اس کا معنی مجازی ہے حقیقی معنی کیا ہوتا ہے کہ واقعی کوئی لیتا اور یوں زبان رکھ کے چکھتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چکھنے کا جو ریسپٹر ہے وہ زبان کو بنایا پہ ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسے نہیں چکھی جاتی کہ زبان پہ رکھی جائیں بلکہ ہماری اردو کی زبان میں بھی یہ جملہ بولتے ہیں کہ اچھا پھر مزہ چکھ لیا اچھا پھر میری بات نہیں مانی تو پھر سزا ملی نا تو بالکل وہی معنی ہیں ادھر وہ ازا ازک ناز اور جب ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں انداز سے مراد اگر ٹیکس کے اعتبار سے دیکھیں تو مکہ والے ہیں اور اگر اس کو عمومی انداز میں دیکھیں تو پوری دنیا والے ہیں ہوا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کر کے جانے کے بعد مدینہ میں جب آپ چلے گئے تو مکہ میں ایک قحط آیا تھا اور اس نے ان کو خوب اللہ کی یاد کروا دی اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت واقعی وہ اپنے آپ کو بہت بے بس سمجھنے لگے اتنی زیادہ نکاہت تاری ہو گئی کہ اس کے بعد آسمان کو جب یہ دیکھتے تھے تو وہ دھواں دکھتا تھا کمزوری کی وجہ سے جانوروں کی کھالیں تک ان کو کھانی پڑی مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو تبوک کے راستے میں کانٹے اور تھور نہ کھا سکے ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی سزا دلوا دی کہ تم بچ نہیں سکتے مصیبتوں سے کیونکہ عموماً انسان اللہ کے راستے سے اسی لیے ہٹتا یا ہٹاتا ہے کہ دنیا کو خوبصورت کر لے لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ جب لوگ اپنی خوشی سے اللہ کا راستہ قبول نہیں کرتے یا اللہ کے راستے کی مشکلات سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو بچتے وہ پھر بھی نہیں اب ہوا کیا کہ جب اس طرح کی کیفیت ہو گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آیا اور بہت رشتہ داریوں کے واسطے دیے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں آخر تو ہم آپ کے رشتے دار ہی ہیں تو قصہ مختصر یہ کہ پھر اللہ کے نبی کی دعا سے وہ قہد دور ہو گیا تھا لیکن جو ہی رحمت ملی دوبارہ ان کے ساتھ معاملہ اچھا ہوا تو کہنے لگے یہ تو ہمارے بتوں اور ہمارے بزرگوں کے تو آیا ہے اور یہ اس کی وجہ سے آیا اور یہ اس کی وجہ سے آیا اور قحط کے دور ہونے کے بعد اس ساری چیز کا جو کریڈٹ تھا وہ اپنے بتوں کو دینے لگے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کتنا تھوڑ دل ہے کتنا جھوٹا ہے اور کتنا اپنی باتوں کو پلٹ جاتا ہے کہ آج جن باتوں پہ دعوے کر رہا ہوتا ہے کل آنے والے وقت میں اسی بات کو بھول جاتا ہے کیسی عجیب کیفیت ہے اس انسان کی کہ وہ اضا ذخن ناس رحمتن ہم اس کو رحمت دیتے ہیں رحمت کا معنی آپ عمومی طور پہ دیکھیں تو آپ کو کئی مختلف معنوں میں دکھ جائے گا رحمت سے مراد صحت بھی ہے خوشحالی ہے بارش ہے اور آخرت میں جب یہ رحمت ہوگی تو یہ جنت کی صورت میں ہوگی کہ جب بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمتیں دے دیتے ہیں فراخی دیتے ہیں ان کا رزق اچھا ہوتا ہے ان کی معیشت کے سامان مل جاتے ہیں ان کو دنیا میں چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں تو اس وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے یہ کب ہو جب ممباد ہی در رہا ضرر کے بعد تکلیف کے بعد ضرر سے مراد جہاں رحمت کا اپوزٹ ہے یہ ویسے تو لیکن ہر رحمت مثلا صحت ہے تو پھر ضرر کیا ہوگا بیماری بارش اگر یہاں رحمت لی جائے تو ضرر کیا ہوگا قحط یعنی ہر نعمت کا اپوزٹ خوشحالی ہے تو تنگ دستی صحت ہے تو بیماری یعنی جب بھی کسی کو کوئی تکلیف آئے تو سوچے مست ہو جو اس کو لگی تھی چھوئی تھی اس کو مس سامیم سین سین اس کا روٹ ہوتا ہے تا نہ سمجھیے گا کیونکہ تا اس میں مونس کی ہے اس کو لگی تھی مت سا چھونے کو کہتے ہیں ضرر کے لیے مومن یہ لفظ آتا ہے ازا لہم مکرم فی آیاتی نا پھر ہماری ہی آیتوں میں مکر کرتا ہے یعنی ہماری آیات کی غلط تعویل کرتا ہے مزاق کرتا ہے آیتوں کو بھول جاتا ہے اللہ کے دین کا مذاق اڑانے لگتا ہے ایک بہت ہی زیادہ نگیٹو ایٹیچیوڈ ان آیات میں دکھتا ہے قوموں کی حالت کیا ہے کہ جب کبھی ان کے اوپر کوئی رحمت آتی ہے تو وہ اس کو اپنی طرف لیتے ہیں اور ذرا کوئی مشکل آئے تو اس کو نبیوں کی طرف اور دین والوں کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کتنے نا قدرے لوگ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی تمہیں اللہ نے اس کی سزا میں قحت میں ڈال دیا پھر اسی نبی کی دعا سے تمہاری وہ حالت تنگی کی دور ہوئی لیکن اس کے بعد ہی تم نے پھر اللہ کے نبی کے راستے میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے بدر اوہد اور خندق اور اس طرح کے محاذ قائم کرنے لگ گئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم بار بار اسمائے جاتے ہو بار بار اللہ تمہیں موقع دیتا ہے اور اس کے بعد تم بار بار اپنے عہد جو ہے توڑ دیتے ہو یہاں دیکھیے اضاء مکروں فی آیاتینا کا لفظ جو آیا ہے تو آیتوں کے ساتھ مکر عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ آیتوں کا مذاق اڑایا جائے وہ طریقہ زندگی اختیار کیا جائے جو اللہ کا بتایا ہوا نہیں ہے اور مکر کا لفظ جو ہوتا ہے کسی کو ہیلے بہانے سے کسی کام سے روک دینا اب آیتوں کی بات پیچھم کر چکے تینوں قسم کی آیتوں میں مکر انسان کرتا ہے اپنے برے رویوں میں مثلا قرآن کی آیتوں کا مطلب تو ہوتا ہے تعویل کر لیتا ہے اس کو پسے پوچھ ڈال دیتا ہے جو قرآن خانیاں شروع ہوئی تھیں کسی مشکل کے آنے پہ وہ ساری ختم جو مسلح کھلے تھے وہ سارے بند دھول پڑھنے لگتی ہے دین کی کتابوں پہ تسمیاں ادھر ادھر کھونے لگتی ہیں عملی زندگی جو ہے وہ اس اسلام کے ان آیتوں کے بالکل مخالف ہونے لگتی ہے قرآن کے ساتھ جڑے تھے کہ چلو کوئی مشکل آئی بھی ہے چلو کوئی کام نہیں لیکن جو ہی ذرا خیر آئی خوشحالی آئی جاب لیس تھے تو قرآن کی طرف آ گئے جاب ملی تو قرآن چھوڑ دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق کرنے لگے کہ شاید اللہ کا دین ہے ہی ناکارہ اور بیکار اور ناکام انسانوں کے لیے مصروف لوگ اس کی طرف آئے ہی نہ خوشحال لوگوں کا کیا کام ہے اس اللہ کے کلام کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ دیکھیے کہ مکروں کی آیاتی سے مراد دوسری آیتیں لی جائیں کائنات کے اوپر غور کرنا تو انسان کی دوڑ دھوپ کیا ہے زہر الفساد فل برری بل پھر ایسے کام کرتا ہے ایسی چیزوں کو پیش کرتا ہے کہ جس سے دنیا جو ہے وہ پلیوٹ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو خوبصورت طریقے سے بنایا لوگوں کے گناہوں سے وہ دنیا گندی ہونے لگتی ہے ہر بندہ اس کو سوچ سکتا ہے کہ کس طریقے سے اس کے گناہوں کی وجہ سے زمین پلیوٹ ہو رہی ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کوئی اسکلس دیتا ہے لیکن وہی اسکلس لوگوں کو تکلیف دینے والی ہوتی ہیں بس آپ دیکھیے کہ جب کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھا دماغ دیا اسی دماغ سے انہوں نے دنیا کی تباہی کے منصوبے بنا دیے اللہ نے ہتھیار دیے اور انہی ہتھیاروں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے اندر آج خون ریزیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہا کہ مکروں فی آیاتی نا اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جس کے بعد لگتا ہے کہ واقعی اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل بیکار ہو گئی اور اگر ہم آیتوں کی تیسری قسم یعنی اپنے انفس پہ غور کرنا تو یہ بھی دیکھ لیجئے جب انسان اکیلا ہوتا ہے غم زدہ ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے تو بڑی آہیں بھرتا ہے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کیوں پیدا ہوئے ہائے موت آ جائے گی ہائے ہے دنیا کی حقیقت دکھتی ہے کوئی مرتا ہے اس گھر میں دیکھے اس دن بہت لوگ اپنی موت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہی خوشحالی آتی ہے پلٹ جاتا ہے کہا کوئی بات نہیں قل اللہ اسرا مکرا اللہ تو تیز ہے فریب دینے میں مکر میں اللہ تعالیٰ کے لیے جب لفظ مکر آتا ہے نا تو یہ تدبیر کے معنوں میں آتا ہے اور جوابی کاروائی کے معنوں میں آتا ہے اچھے معنوں میں اور یہاں اصل میں عربی زبان کا ایک اسلوب ہے باب مشاکلہ پیچھے بھی آپ کو شاید بتایا تھا جو خا دون اللہ وخوا خا دم میں آتا ہے یہ لفظ کہ جو کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کے جواب میں وہی کام کہا جاتا ہے بس اب وہ مکر کر رہے تھے نا تو اللہ تعالیٰ مکر نہیں کرتے لیکن ان کی بات کے جواب میں کہا کہ اچھا ہمیں بھی پھر مکر کرنے آتے ہیں اور تمہارا یہ معاملہ ہمیں پتہ ہے تاریخ میں دیکھ لیجئے اس کی مثالیں قوم موسا کا حال کیا ہوا بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ڈراوے آتے تھے سات قسم کے عذاب آئے فرعون کے دور میں ہر بار موسا کے پاس آتے اور کہتے فد النا ربا کا اپنے رب کو پکارو کہ وہ ہماری مصیبت کو دور کرتے جب دور ہو جاتا تو دوبارہ پھر مکر کرنے لگتے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اصحاب سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ کیسے ہوا کہ جب انہوں نے ہیلے بہانے سے مچھلیاں پکڑنی جائے سمجھ لی اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دی آج صرف ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں کبھی سوچیں تو ہر طرف دکھے گا جتنا لوگ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں بڑے سمجھتے ہیں اتنا ہی ٹریپ ہوتے جا رہے ہیں اس وقت دنیا جو ہے جس ڈپریشن کا اور فرسٹریشن کا شکار ہے اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے اثر و مکرا ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ایک ایسے جال میں پھرو دیتا ہے ایسے لوگوں کے ارد گرد ایسا جال بن دیا جاتا ہے کہ خود اپنے بھی ان کے سانس رکنے لگتے ہیں اور جو بندہ اللہ کو ٹریپ کرنا چاہے جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہے پھر اللہ کی ذات تو اس سے بدلے لینے میں بہت تیز ہو سکتی ہے آج کے دور میں آپ دیکھیے حرام کو حلال کر کے مکر کیے جاتے ہیں کبھی بھولے بن جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کبھی بے پرواہ بن جاتے ہیں اور کبھی بے دھڑک ہو جاتے ہیں کیا کریں پھر ہے ہی نہیں کہ آپ نے کوشش کر لی کہ آپ نے پوری کوشش کی اس گناہ سے رکنے کی جب آپ نے نہیں کی تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بس ایک خبر دے دو کوئی پولیس کی ضرورت نہیں کوئی سی آئی ڈی ان کو لیے کافی نہیں بلکہ ایک بات بتا دو کہ ان نہ رسول نہ یکتبو نہ ماتم کرون بے شک ہمارے بھیجے ہوئے مکر کر رہے ہیں جو تم جو تم مکر کرتے ان کو لکھ رہے ہیں یہ ہے وہ سوچ جو بندے کو گناہوں سے روکتی ہے کہ میرا بولا ہوا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے میرا بولا ہوا ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے انسان سوچ کے بولتا ہے نپاتلا بولتا ہے بیکار باتیں نہیں کرتا اگر آپ میں سے کوئی اپنی باتوں کو چیک کرنا چاہے کہ میری بات اچھی ہو تو یقین کریں گھر والوں کو ایک موقع دیں کہ گھر میں کہیں بھی کوئی ریکارڈر پلے کر دیں اور آپ بالکل نارمل جیسے عام زندگی میں باتیں کرتے ہیں بولتے ہیں کبھی چیختے ہیں کبھی ہنستے ہیں وہ ریکارڈ کر دیں اور اکیلے میں پھر دیکھیے گا کیونکہ کسی کے سامنے آپ دیکھ نہیں سکیں گے اتنی شرم آئے کہ آپ کو اپنی حرکتیں دیکھ کر آپ کہیں گے میں اتنے برے طریقے سے دھاڑتی ہوں میں ایسی لگتی ہوں اور کبھی ویڈیو بنا کے اپنی دیکھیں نیچرل بالکل کوئی آپ کو نہ پتا ہو کیونکہ جب ہمیں پتا چلتا ہے نا تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت کانشیس ہو جاتے ہیں شادیوں میں جب پتا چلتا ہے کہ کیمرہ مین کا رخ ہماری طرف ہے تو لوگ بالکل سیدھے ہونے لگتے ہیں لیکن جب انسان بالکل اپنے آپ کو نارمل رکھ کے ویڈیو اپنی بنائے یا اچانک اس کی کو بنا لے میرا نہیں خیال کہ دوبارہ دیکھ سکے پھر انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اور کچھ نہیں یہ دونوں کام کر سکتے تو ایک اور کام کر لیجئے اپنے گھر والوں میں کسی ایک کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کہیں ٹھیک ہے تم مجھے نوٹ کیا کرو میں تمہیں نوٹ کروں گی میں کیا بولتی ہوں میں کیسے بولتی ہوں میں کیا حرکت کر رہی ہوتی ہوں تم مجھے بتاؤ آپ یقین کریں ایک مہینے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے ہم جب اپنے آپ کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں نہیں ہم نہیں بدل سکتے اب اس عمر میں کام بدلیں گے اس عمر میں جوان ہونے کی ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں اپنی خوبصورتی کو قائم رکھنے کی ہم کوششیں کر سکتے ہیں تو کیا ہم اپنی عادات کو نہیں بدل سکتے بالکل بدل سکتے ہیں تو یہ سوچ انسان کو سیدھا کر دیتی ہے کہ میری باتیں لکھی جا رہی ہیں یہاں لفظ رسول آیا ہے تو رسول رسول کی جمع ہے فاؤل کا وزن ہے جسے بھیجا ہو اصل میں یہاں رسول سے مراد کو نبی نہیں ہے بلکہ کرامن کاتبین جو کہ فرشتے ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں ان کا تذکرہ سرہود کی آیت نمبر دس میں بھی یہی بات آئے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کال ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی دنیا فراخ کر دے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے تو وہ شخص فریب خوردہ ہے دھوکہ کھایا ہوا ہے ڈسیوڈ پرسن ہے ٹریپڈ پرسن ہے اللہ کی ذات دنیا میں مختلف مواقع لا کر ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو میں ایک زندہ خدا ہوں خوشی غم آج خوشی کل غم یہ دونوں آزمائشیں ہیں اور جو نہ خوشی کو امتحان کا پرچہ سمجھے نہ غم کو امتحان کا پرچہ سمجھے تو پھر ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ مزید نعمتوں کا تذکرہ ہے پچھلے سبق سے اس کا ربط ہے بیسیکلی کہ کیسے اللہ تعالیٰ کائنات میں انسانوں کے لیے مختلف انتظامات کرتا ہے اور اس کے بدلے میں انسان سے جو چیز مطلوب ہے وہ بندے کی بندگی ہے آجزی ہے فرمائے ہوزی وہی تو ہے وہ ذات اللہ کی ذات جو کیا ہے یوسر فل بر ریول بحری جو تم کو چلاتا ہے سیر کرواتا ہے یوس یور وہی لفظ ہے جس اردو میں سیر ہے سیر و سیاحت اسی سے سورت توبہ میں ہم پڑھ چکے فصیر و فلردی وہ بھی یہی لفظ تھا سیر کروانا چلنا چلانا ایک سیر ہوتی ہے جسمانی جیسے ہم فزیکلی چل کے کرتے ہیں بیٹھ کے کرتے ہیں گاڑیوں میں کرتے ہیں ایک سیر ہوتی ہے ذہنی آپ یہیں بیٹھے ہیں انٹرنیٹ پہ تصویریں دیکھ رہے ہیں اور آپ ساری چیزوں کی سیر کر لیتے ہیں تو یہ دونوں طرح سے ہو جاتی ہے سوچ کی سیر ہوتی ہے آپ یہاں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کہاں کھو جاتے ہیں وہ بھی آپ کی سیر ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کبھی غور تو کر کے دیکھو کہ میں نے تمہیں موونگ بنایا تم چھوٹی سی مخلوق تھے اگر تمہیں ایک ہی جگہ گاڑ دیا جاتا تو تمہارا کیا حال ہوتا تم بالکل اپنے آپ کو بے بس پاتے لیکن اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں چلنے کا موقع دیا بری بل بخری کبھی خشکیوں میں چلتے ہو کبھی سمندروں میں چلتے ہو تمہاری زندگی کیسی ہے آپ دیکھیے کہ اگر سمندروں کے سفر نہ اللہ تعالی بندے کے بس میں کرتا تو یہ دنیا سات ٹکڑوں میں بڑھ چکی ہوتی ہر بر اعظم ایک اپنی جگہ پہ ہوتا نہ کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا سارا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس فلاپ ہو جاتا ایک جگہ کی کراپس اتنی زیادہ ہیں وہ استعمال کے بعد ضائع ہوتی رہتی کیونکہ کوئی سامان ہی نہیں تھے جہاں سے لوگ دوسری طرف جائیں تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیوں دیا اب ہوا کیا کہ حتی اذا کن تم فیل فل کی یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو فلک کشتی اور کشتیوں دونوں کے لیے آتا ہے بیسیکلی یہ اسم جمع کے لیے بھی آتا ہے اور اسم جنس ہے مذکر معنس سب کے لیے آتا ہے یہ لفظ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو سفر کے لیے پھر کیا ہوتا ہے وہ جرئی نبیم بری ہند اور چلتی ہیں مسافروں کو لے کر موافق ہوا کی وجہ سے یعنی جرئینہ کا نون جو ہے نا یہ مونس کا ہے جس طرح تا مونس کی ہوتی ہے نا اس طرح نون بھی مونس کا ہوتا ہے اور یہ وہی لفظ ہے جو ہم بار بار پڑھ چکے تجری من تحت جاریہ لڑکی کو بھی کہتے ہیں اور کشتی کو بھی عربی میں کہتے ہیں جاری پانی اردو میں بھی بالکل یہی لفظ آتا ہے تو یہ جاری یعنی یہاں مراد جرئی ہم چلتی ہیں ان کو لے کر ہم کون ہے انسان مسافر کس طرح چلتی ہیں کشتیاں بری تیجی بتن موافق ہوا خوشگوار ہوا کے ذریعے اگر ہوا نہ ہو تو کشتیاں نہ چلیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی خاص طور پہ بادبانی کشتیاں جن کے اوپر ایک فلپ سا لگا ہوتا تھا ہوا کے رخ پہ خود چلتی ہے کوئی پیٹرول اس میں نہیں ہوتا کوئی گیس کوئی انجن نہیں ہوتا ہوا جدھر جاتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے بلکہ میں نے جو سفر کیا ایک شپ کا تو اس میں بھی رات کو بہت ہی جہاز ہل رہا تھا تو کسی نے بتایا کہ رات کو کیوں زیادہ ہلتا ہے کہ یہ اس کا انجن بند کر دیتے ہیں صرف آگے سے اس کا جو سٹیرنگ ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ پیٹرول سیف ہو اور اس کی وجہ سے ہوا کے رخ پہ جل رہا ہوتا ہے نا ہوا اس رخ کی ہوتی ہے اور ہوا کے تیز اور کم ہونے کی وجہ سے جہاز جو وہ ہل رہے ہوتے ہیں کبھی غور کر کے انسان دیکھے اتنا بڑا سمندر اور اس کے اندر کیا کچھ ہے کیسے اس کے اندر کھڑا کیا ہوا ہے اور عام طور پہ ہوا صحیح ہوتی ہے تو چل رہا ہوتا ہے بہت اچھا چلتا ہے وہ فری ہو بھی ہا پھر وہ خوشیاں مناتے ہیں پھر وہ مسرور ہونے لگتے ہیں وہاں گیملنگ کرتے ہیں وہاں سٹے بازی کرتے ہیں وہاں اپنے آپ کو سن بات کے نام پہ بالکل لباس سے آزاد کر دیتے ہیں جو گناہ کرنا ہے اس میں کر لو جو خرابی کرنی ہے اس میں کر لو آج کے دور کا تو بیسٹ شغل ہی یہ بن چکا کہ فارغ ہوئے تو کروز پہ چلے جاؤ اور وہاں مادر پدر آزاد ہو جاؤ اللہ کہتے ہیں کیا ہوا کب تک بھاگو گے پھر کیا ہوا جات ہری ہو ناصف ہن پھر ایک تندو تیز ہوا آتی ہے آصف اصفا سے ہے توڑنے والی ہوا طوفان کے معنوں میں تھنڈر کہہ بہت زیادہ تیز ہوا آتی ہے اور وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر پاتے بلکہ وہ ان کو لے کے اڑاتی ہے وہ جاہ الموج من کلی مکان اور چاروں طرف سے موجیں آنے لگتی ہیں جہاز کب ڈوبتے ہیں جب ساری موجیں جمع ہو کے جہاز کے اوپر آنے گرتی ہیں وزن نہ اور وہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ گھیر لیے گئے پکڑے گئے اب یہاں سے بچ کے نہیں جائیں گے پھر اس وقت کیا بھی ہاں کہاں گئی وہ مستیاں کہاں گئی وہ اکڑ کہاں گئے وہ کھیل کھلونے جو وہاں چل رہے تھے وہاں فطرت کے اوپر آ گئے اس وقت انسان کی فطرت پہ پڑے ہوئے پردے اترنے لگتے ہیں پھر کیفیت کیا ہو جاتی ہے دا اللہ مخلصین اللہ الدین پھر وہ پکارنے لگتے ہیں اس وقت اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو کو عبادت یہاں دعوی کا لفظ دعا کے لیے بھی ہے اصل میں تو دعا ہی کے لیے ہے اور مخلصین سین اللہ الدین یعنی بالکل اس کے لیے خالص ہو جاتے ہیں کچھ مشکل لفظ پہ آپ کو بتاتی ہوں صرف مفہوم سمجھ لیجیے آیت کا کہا کہ اس وقت فطرت پہ لگے ہوئے پردے ہٹے اور اب خالص ہو گئے اور بالکل اللہ یاد آ گیا یہ آگے سے جملہ ہے ان کا اس کو اب ہائی لائٹ کرنا چاہیں یا کوماس میں کر لیں کیا بولتے ہیں لائن انجئی تنا من حاضی اگر تو نے ہم کو اس سے نجات دی بچا لیا کس سے ریخ و ناصف ان سے بچا لیا اگر ایسے ماں وقت میں اللہ تو نے ہمیں بچا لیا من الشاکرین تو ہم شکر کرنے والوں میں ہوں گے بہت شکر کریں گے تھینک فل ہو جائیں گے بہت تیری بات مانیں گے مصیبتوں کے جب بادل گھر جاتے ہیں غم اور اندھوں کے اندھیرے پھیل جاتے ہیں تو سارے مصنوعی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں سارے دوست ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں دل مایوس ہو جاتا ہے نا امیدی کے طوفان میں ان کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے ڈولنے لگتی ہے تو آنکھیں کھلتی ہیں پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جس کا ہم انکار کر رہے تھے ایک ایسا شخص ہے جو ہمیں دن رات اسی کی طرف بلا رہا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ اس کے دامن رحمت میں سر چھپانے کے سوا آج کوئی چارہ نہیں جس کی آج تک نافرمانی کر رہا تھا اس وقت کوئی یاد نہیں آتا کوئی اس وقت مشکل کشا غوث اعظم قطب جد کوئی یاد نہیں آتا کوئی خواجہ خزر کشتی نواز کوئی یاد نہیں آتا اور کہتے ہیں کہ اللہ اگر نے ہم کو بچا دیا الشَّاكِرِينَ بڑا شکر کروں گا پکے وعدے کرتا ہے کہ آج کے بعد اگر بچ کے واپس گیا تو بس میری زندگی تیرے نام پہ تیری حمد و ثنا کے گیت گاؤں گا تیری طرف جاؤں گا میری زندگی کا مقصد تیرا ہوگا لیکن آگے کیا ہوا فلم من جا ہوں پھر جب ہم نے اس کو بچا لیا فلم من جا ہوں بس جب اس نے ان کو بچا لیا کس نے اللہ نے ازام بغیر الحق اس وقت وہ ناحق قسم کی سرکشیاں کرنے لگتے اس وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے سرکشی کا کہ پھر اللہ ہی نافرمان ہو جاتے ہیں پھر ہر وہ کام کرنے لگتے ہیں جو کرنا ہے کفر اور شرک سے لے کر بدت اور گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ تک سارا کچھ کرنے لگتے ہیں یہ حالت انسان کی کتنا انسان تھوڑ دل ہے کتنا نہ شکر ہے کا کر لو کتنے دن کرو گے یا الناس اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم تمہاری سرکشی کا وبال تو تم پر پڑے گا کسی اور کے اوپر تھوڑی پڑنا ہے کر لو جو کرنا ہے موج کرو مستی کرو تم اپنے آپ کو فن کے نام پہ انسانیت کے درجے سے گرا کر شیطنت پہ لے آؤ شوق سے کرو بغی کرو سرکشی کرو جو مرضی کرو لیکن یاد رکھو تمہاری یہ سرکشی تمہارے خلاف پڑے گی آخر تمہیں اسی کی وجہ سے ہلاک ہونا پڑے گا اور رہ گئی بات ان مستیوں کے نتیجے میں دنیا کی زندگی کا فائدہ تو کوئی بات نہیں مطالع حیات دنیا لطف اٹھا لو دنیا کی زندگی کا کتنے دن جیو گے کتنے دن کھاؤ گے کتنے دن اللہ سے بھاگو گے کتنے دن فائدے اٹھاؤ گے جب کشتیاں ڈوبتی ہیں اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ ایک ذرا اور سپ لے لوں جب ٹائٹینک ڈوبا تو کسی نے نہیں کہا کہ ذرا تھوڑا ایک اور جام لگا لوں تھوڑا سا اور مستی کر لوں تھوڑا سا اور ڈانس کر لوں تم نا مرچی حکم پھر تم کو لوٹنا ہے ہماری طرف پھر پلٹنا پڑے گا تم کو ہماری طرف فَنُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر ہم تم کو خبریں دیں گے کرتے کیا تھے کیا مستیاں تھی کیا خرمستیاں اٹھائی بھی تھی تم نے پھر ہمارے سامنے تم کو کھڑا ہونا پڑے گا سوچ لو تم اپنی زندگی کا حال کہتے ہیں کہ ٹائٹینک جب ڈوبا تھا تو اس پہ کوئی ایتھیس نہیں تھا کیوں کہ اگر کوئی بھی ایتھیس ہوتا تو اس کو پتا چل جاتا اس وقت ایتھیس کیوں نہ کوئی رہا تحریت جو ہوتے جو خدا کو نہیں مانتے کہ اگر کوئی تھا بھی تو اس کا سارا قیدہ بدل گیا کہ اس وقت تو سب کو خدا یاد آتا ہے لیکن افسوس کی بات اور دکھ کی بات ہے کس طریقے سے لوگ نصیحت نہیں لیتے ٹائٹینک کا نام چونکہ لیا میں نے تو یہ آج سے تقریباً سو سال پہلے یہ جہاز ڈوبا تھا نائنٹین سینچری کے بالکل شروع میں ڈوبا اور کہتے ہیں کہ یہ جہاز جب بنا اور اتنا اسٹرانگ تھا کہ جو بھی تھا اس نے کہا کہ گاڈ بھی اس جہاز کو نہیں ڈبو سکتا اتنے کفری اس نے جملے بولے جب چلا تو بالکل ٹھیک تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے جو چلانے والے نظام تھے ان کو کچھ ان کے سگنل آنے لگے اور اس کے بعد پھر ایسا ڈوبا کہ اس کا نشان بھی نہیں ملا اور اس کے بعد کئی سالوں کے بعد نائنٹین سینچری کا جو لاسٹ ٹیرا گزرا اس کے اندر یہ ملا تو اس وقت جب ملا تو اس کے اندر اس کے جو نکلے یہ بات تو آپ سب نے کئی بار پہلے بھی سنی ہوگی لیکن جس چیز نے مجھے اور زیادہ حیران کر دیا وہ کیا ہے کیا وہ جہاز ڈوبا پھر اس کے بعد اسی پہ فلمیں بنی اسی کے ہیرو ہیروئنس کے تصویروں کے بیگ لڑکیوں کے میں نے ہاتھوں میں خود دیکھے اب دیکھیے کہ جب قومیں نصیحت کی غذا نہیں لیتی نا تو وہ ڈوبنے والوں کی ڈوبنے سے بھی نصیحت نہیں لیتی پوری ہیروئزم چلی پوری اسٹیشنری کے اوپر ٹائٹینک اور اس اس کے ہیروز اور کو بالکل ہیرو بنایا گیا ایسے لگتا ہے کہ نصیحت نہ لی لیکن ابھی چند دن پہلے مجھے کسی نے ای میل میں ایک جہاز کی تصویریں بھیجی وقت نیا جہاز بنا ہے اور وہ تو بن رہے اور بھی بنیں گے بننے میں تو اس پہ ہماری بحث نہیں لیکن اس کا نام انہوں نے ٹائٹینک ٹو رکھا ہے اور آپ اگر دیکھیں دل تو نہیں چاہتا ایسی چیزوں کو دیکھنا اور دکھانا لیکن مجھے دیکھتے ہوئے جو احساس ہو رہا تھا کہ واقعی انسان نصیحت نہیں لیتا اور میں اس کو دیکھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ کچھ اور آپ ڈبونا چاہتے ہیں اللہ کو چیلنج کرنے کیفیات ہے نا آپ فیل کریں دیکھیں جب بندے میں شرمندگی ہوتی ہے نا اپنے کسی کام پہ کے بعد وہ کبھی بھی اس چیز کو اپنی زندگی میں یہ نہیں لے لیتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں یا صحیح وہ کہتا ہے اچھا موقع ملا تو پھر کر کے دکھاؤں گا یہ ایک سوچ ہے یہ وہ کیفیت ہے اب جو بنا ہوگا اس میں اس سے پہلے سے زیادہ لگژری کے سامان اس میں اور زیادہ فخاشی کے نظام اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو کے دیکھیں گے کیونکہ یہ چیزیں تو وہ موجود ہیں ہمارے اندر کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے ساتھ پھر بھی کام پڑ سکتا ہے لوگ کس طریقے سے نصیحت نہیں لیتے اور آپ دیکھیے کہ ہم تو کہتے ہیں یہ مکہ والوں کی عادت تھی جب کشتیوں میں بیٹھتے تھے تو پھر بڑے خوش ہوتے تھے جب مشکل میں پھنستے تھے تو پھر اپنے بزرگوں کو بلانے لگتے تھے لیکن آج کے انسان کا کیا یہ حال نہیں ہے آج بھی آپ جب ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ذرا سیر گیپ آتا ہے تو جہاز تھوڑا سا ہلتا ہے تو کیا دل کی کیفیت ہوتی ہے میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم لوگ تو اس وقت فوراً اللہ کو یاد کرتے پکارتے دعائیں جو بھی سکھائی گئی وہ پڑھتے ہیں یہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ماننا پسند نہیں کیا یا جن کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے وہ کیا کرتے ہوں گے اس وقت وہ بھی پکارتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں گاڈ گاڈ گاڈ گوش گوش کہیں یا کے کام کر لیتے ہیں وہی بات ان کے ذہن میں آتی ہے تو انسان کو اللہ سے اتنا دور نہیں جانا کہ اس کی واپسی کی طرف پلٹنے کے راستے ختم ہو جائے ایک شعر بھی ہے نا کچھ اس کا کہ اتنا دور نہ جا پلٹ کے گھر آنا ہے ہم سب اللہ سے اپنا تعلق نہیں توڑ سکتے آج دنیا میں رہتے ہوئے انسان جو کچھ بھی کام کرتا ہے غلط کرے صحیح کرے لیکن اگر ایک انسان اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی بڑا بنانا چاہتا ہے تو اس کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو اپنی زندگی کو ضائع کرنے کا کوئی بھی افسوس نہیں ہونا چاہیے وہ تو ضائع ہو کے رہے گی کچھ مشکل الفاظ اس آیت میں جو آئے اس کا تذکرہ کروں گی لفظ تیجیبہ تن آیا تھا ادھر ہمارے پاس طیب سے ہے ریحن تیجیبہ طیب کہتے ہیں ہر چیز جو انسان کے مقصد اور ارادے کے موافق ہو ٹھیک ہے طیبہ عام طور پہ تو پاکیزہ چیز ہوتی ہے لیکن موافق کے معنوں میں بھی آتا ہے ہر ایک کی چیز فرق ہوتی ہے موافق کسی کو ایک چیز ہزم ہوتی ہے کسی کو دوسرے کو نہیں ہوتی تو یہاں ریحن طیبہ سے مراد یہ ہے کہ جہازوں کو جو چیز موافق ہوتی ہے پھر اس کے بعد آصفن کا لفظ جو ہے عین سواد فا سے ہے آصفہ بھوسے کو کہتے ہیں بھوسی جو غلہ نکالنے کے بعد پیچھے بچتی ہے نا یہ لفظ بہت معروف ہے ایک صورت کے اندر ہم پڑھتے ہیں کاسفم معقول ہاں کہ وہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح صرف فیل میں آتا ہے غالباً علم ترقی ففال ربو کبھی اسخاب الفیل علم القیدہم فی تدلیل ورسل علیہم طیر نبابیل ترمیہم بہجارت من سجیل کاسفم معقول جی تو کاسفم معقول میں جو اصف لفظ ہے نا کاف تو تشبیق ہے نا تو وہ یہی روٹ ہے ٹوٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں تو آصف توڑنے والی توڑنے والی ہوا کو کہتے ہیں اب یہاں ایک ہلکی سی چیز بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ نام رکھتے ہیں یہ یہ لفظ ہمارے اردو والوں کو تو بہت سوچ کے رکھنا چاہیے مثلا عین علیف سوادفا آصف اگر رکھیں گے نا تو اس کا معنی توڑنے والا اچھا نام نہیں ہے الف سے پکارے اب ہم لوگ آئین کا فرق نہیں کر پاتے آئین اور کا ہم کہتے ہیں آصف آصف کہتے ہیں تو وہ غم کھانے والا یوسف میں پڑھیں گے آپ یا اصفا علی یوسف ہاں؟ تو بہرحال اس نام کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد انما بغی کم کا لفظ جو ہے باغین جا سے ہے چاہنے کے لیے آتا ہے بغاوت کا لفظ اردو میں اسی سے ہے اگر اس کو پازیٹیولی استعمال کریں تو عدل سے احسان کی طرف جانے کے لیے آتا ہے اور اگر نیگیٹولی اس کو استعمال کریں تو سرکشی کے معنوں میں آتا ہے بغیر ہی حق کے اللہ کے نفس وسلم نے فرمایا تین چیزیں اپنے کرنے والے پر ہی پلٹتی ہیں ظلم یعنی جو ظلم کرتا ہے وہ خود اسی کا شکار ہو جائے گا فریب جو کسی کو چکما دے گا وہ خود اسی کے فریب میں آئے گا اور تیسری چیز دغا دھوکہ کوئی بھی کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ خود اسی کے لیے آتی ہے تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ ان نما بغ یو کم الان تمہارا ہر گنا تمہارے اپنے اوپر پڑ رہا ہے وہ تمہاری کسی بیماری کی صورت میں پڑے گا تمہیں کوئی دکھ ملے گا کوئی اولاد کا غم ملے گا تمہارے جسم میں نہ چاہتے ہوئے کچھ دردیں نکل آئیں گی تمہارا دل مسوسا جائے گا ہماری ہر بیماری ہماری ہر پریشانی ہماری گاڑی کا خراب ہونا ہمارے بلڈنگ مشین کا خراب ہونا کوئی بھی زندگی میں نقصان آئے تو فوراً اس حصے کو یاد کیجیے گا کہ میری کس بغی کا یہ ببال ہے کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے البغی بغاوت اور عقوق الوالدین والدین کی نافرمانی حقوق کا ہوتا ہے نا خاص ہے تو آئین سے کر دیں تو عقوق ہو جاتا ہے خاص طور پہ ماں باپ کی نافرمانی کے لیے آتا ہے تو انسان کو اپنے حال کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے وہ یہ کام کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اب دیکھیے کہ عموماً بغاوت کیوں کی جاتی ہے کچھ فائدے لینے کے لیے معمولی فائدے اور کچھ نہیں جوانی میں آتا ہے ریڈ لائٹ توڑتے ہیں چلو جاتے ہیں رولس توڑتے ہیں یہ بغاوت ہے نا شوق ہوتا ہے کھےو ہوتی ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پیچھے رکھنے کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں شوق سے کرو لیکن وہ کرو جو بھگت سکتے ہو جو تمہاری زندگی میں تم برداشت کر سکتے ہو جو بوجھ اس کو لے لو اور جو نہیں کر سکتے اس کو دنیا میں چھوڑ دو اور قطع اور سرکشی یہ دو وہ گناہ ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں بہت جلدی ملتی ہے کبھی بھی آپ پہ کوئی تکلیف آئے نا تو اپنا محاسبہ کیا کرے کہ میں نے کہاں سرکشی کی ہے میں نے کوئی ایسا کام ضرور کر لیا ہے کہ جس کی سزا شکر اللہ نے دنیا میں دی ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جیسے ہم کوئی غلط چیز کھا لیتے ہیں نا تو غلط چیز کھانے کے بعد بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ڈائریا ہو ہو جاتا ہے ہے جاتی بظاہر یہ بڑی تکلیف حالت ہوتی ہے لیکن آپ کو ہے ہے کتنی خیر ہوتی اس میں آپ کے سٹمک نے اس کھانے کو قبول کرنے سے انکار کر کے آپ کو موت سے بچا لیا کیونکہ اگر وہ کھانا آپ کے جسم میں سے گزر جاتا تو بعض دفعہ ہلاکت کا سبب ہو جاتا اللہ نے فطرۃ ایسا نظام رکھا ہے کہ جو غلط چیز ہے اس کو باہر اگل دو بالکل اسی طرح دنیا میں ہم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا ہماری بغاوتوں اور سرکشیوں کی وجہ سے یہ رحمت ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم کے اندر گرنے سے بچ جائیں اور اپنے آپ کو خرابیوں سے بچا لے اپنے آپ کو مشکلوں سے بچا لے تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ انسان اپنی زندگی کے اندر غور کر سکتا ہے کوئی زندگی کا ایسا موقع یاد کیجئے کہ جس وقت آپ لوگوں نے سوچا ہو کہ آج کے بعد بس اللہ تعالیٰ کی بات کو ضرور مانوں گی لیکن پھر چھٹ گئے تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد اب ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ غور کرے تدبر کرے پیچھے زندگی کے آئینے میں چھانکے کہاں کمی کی کہاں بیچی کی اور اب اس کو میں نے انشاءاللہ بدلنا ہے اپنی زندگی کے اندر سے بغی اور سرکشی کو نکالنا ہے یہ دنیا دنی یہ چار دن کی دنیا اس کے پیچھے جاتے ہو سم مئی لئی نہ مرجی حکم پھر پلٹنا تمہاری طرف ہے نا جب آؤ گے ہماری طرف تمہیں پتہ لگ جائے گا تم کرتے کیا تھے تو کیا بہتر نہیں ہے کہ آج خود ہی پلٹ جاؤ ایک وہ مجرم ہے جس کو پولیس ہتھ کڑیاں لگا کر لے جائے سب کے سامنے رسوائی ہو اور ایک وہ ہے جس سے جرم ہو جائے اگر کسی وجہ سے تو فوراً آ کے عدالت میں جا کے یا تھانے میں آ کے اپنے خلاف بتا دے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے دونوں میں بہت فرق ہے جس کو پولیس لے جاتی ہے اس کا حساب سخت ہوتا ہے اس کے ساتھ مشکل حالات ہوتے ہیں لیکن جو خود آ جاتا ہے اس کو تو پھر اللہ سبحانہ تعالی بھی معاف کر دیں گے اور توبہ جو ہے نا اصل میں خود کو خود اللہ کے آگے پیش کر دینا ہے کہ اللہ جب تیری طرف آئیں گے تو تو لے جائے گا تب توبہ ہوگی تو بہتر ہے کہ آج ہی کر دیتے ہیں آج ہی راستہ بدل دے انسان گناہوں پہ جمنا بغی کا شکار رہنا یہ ڈھٹائی یہ اصل میں انسان کے یقین کی کمزوری کا نام ہے کیا اللہ ہر ایک اٹھا کر حساب دے گا کوئی نہیں میرے سے نہیں لے گا ایسے ہی بس یہ مولویوں کی تو عادت ہے نہ خود خوش رہتے ہیں نہ دوسروں کو خوش رکھتے ہیں نہ کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں نہ نہیں کرتے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں مضمون جی ایک طرح کا سمٹتا ہے آگے بات تھوڑی آگے جائے گی یہی وہ ہیں خاص طور پہ جس میں مشکل وقت میں اللہ کو پکارنا اور بعد میں پلٹ جانا کہ جنہوں نے اکرما رضی اللہ عنہ کا دل بدل دیا تھا جب مکہ فتح ہوا تو بہت سارے لوگوں کے لیے معافی کا اعلان تھا لیکن چند لوگ تھے جن کو اشتہاری مجرم قرار دیا گیا کہ ان کو پکڑ کو زندہ بھی پکڑو مردہ بھی پکڑو ان کو پیش کیا جائے ان میں اکرما کا بھی نام تھا جب انہوں نے یہ بات سنی کہ میری تو بھی گرفتاری ہو جائے گی تو یہ بھاگ گئے جان بچا کے بھاگے جدہ کے راستے سے کشتی میں بیٹھ گئے کہ میں حبشہ کی طرف نکل جاتا ہوں این سمندر کے بیچ میں جب کشتی پھنسی تو طوفان آ گیا ڈولنے لگے اب جو بھی لوگ اس کشتی میں موجود تھے اس دور کے رواج کے مطابق انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا لات منات عزا کو بھول گئے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہنے لگے نہیں اس پانی میں وہ نہیں آ سکتے یہاں تو اوپر والا ہی آتا ہے سوچیے ذرا عقل کی کمی کہ کیا بت بھی کوئی جو ہے وہ کوئی کشتیوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں ان کے یا خدا بھی ایسے ہیں یہ عقل پہ پردے پڑتے ہیں نا تو یہ بیکار چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں خیر انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے سنی تو یہی تو وہ اللہ کا بندہ کہتے ہیں ہمیں کہ لوگوں جو پانی میں نہیں آ سکتے وہ خشکی میں تمہاری مدد کہاں کریں گے اور جو رب ان پانیوں میں تمہاری مدد کر سکتا ہے وہ خشکی میں بھی کرے گا کہتے ہیں اللہ نے میرا دل کھول دیا میں نے کہا اللہ آج اس طوفان سے بچا دے پھر میں آگے نہیں پیچھے جاؤں گا اور اللہ نے آپ دیکھیے کہ طوفان کو تھاما اور اکرما جو تھے آگے جانے کے وجہ پھر اس کشتی میں گئے ہوں گے کیا ہوگا واپس آئے اور اللہ کے نفس وسلم کے پاس پیش ہوگی ان کی بیوی ان کو لے کے گئی تھی بڑا دلچسپ واقعہ ان کے اسلام قبول کرنے کا پھر جا کے اللہ کے نبی کے سامنے مسلمان ہے ابو جہل کا بیٹا صورت توبہ کی بار بار کی یاد آ رہی ہے کہ ان کے مال اور ان کے اولادیں ان کو نہ دیں گی وہ شخص جس کی دشمنی میں ابو جہل نے جان دے دی اس کا اپنا بیٹا اسی شخص کا معاون بن گیا اور بعد میں پھر انہوں نے بہت زیادہ کارنامے کیے تو اللہ دل کھولتا ہے یہ جو ہم پہ غم مصیبتیں ڈپریشن کبھی آتے ہیں نا تو اصل میں یہ بند دروازے کھلوا رہے ہوتے ہیں کہ بغی کو چھوڑو سرکشی کو چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کی طرف چلو اور پھر تمہیں پتا چلے گا اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ ہوتی ہیں کئی لوگ ایسے ہیں ایک میں نان مسلم جو کنورٹ ہوئے ان کا بھی قصہ پڑ رہی تھی تو ان کا بھی حالات کچھ اسی قسم کے تھے کسی حادثے کا شکار ہوئے اور اس کے بعد ان کا دل بدلا اور چلے گئے کل بھی کسی نے ایک ای میل بھیجا ہوا تھا کہ کوئی بہت معروف شخص ہیں تو ان کی ریلیٹیوز میں ایک عورت مسلمان ہو گئی ہیں تو اس کی جو بات لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی انہوں نے ایک اسپرچل ایکسپیرئنس کیا کسی ملک میں مسلمان ملک میں گئی ہوئی تھی وہاں اسپرچلی کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ ان کا دل مان گیا کہ اسلامی سچا مذہب ہے تو ہمیں تو اللہ نے ایسے ہی دے دیا نا دین لیکن جن کو ملتا ہے پھر وہ واقعی اس کی بہت ساری قدر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی زندگی میں اس سوچ کو عام کر دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق پیدا کریں یہاں تک تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کریں گے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۚ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ ایک چھوٹی سی چیز جو تلاوت کے دوران میرے ذہن میں آئی اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں انسان کو کوئی خوبی دیتا ہے تو اس کا استعمال انسان کیسے کرتا ہے اس کو بہت توجہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ہتھیار بنانے کی طاقت دی آج وہ انسان اپنے ہتھیاروں سے ایٹمی دھماکے کرتے ہوئے اس دنیا کو جہنم بنائے ہوئے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سوچ دی سمجھ دی عقل دی لیکن اسی کی وجہ سے ایسے ایسے طریقے ایجاد کر دی ایسی ایسی چیزیں بنا دی کہ جو انسانوں کے لیے بھی خرابی کا سبب ہو گئی تو نعمتوں کا صحیح استعمال انسان کی زندگی کے اندر بہت خیر لاتا اب اس کے بعد بہت ہی خوبصورت طریقے سے اگلی چند آیات میں اس دنیا کی حقیقت کھولی گئی ہلکا سا خلاصہ کروں گی سارے مضمون کا پھر اس میں سے کچھ باتیں ہم دیکھیں گے اور انہی آیتوں پہ ایک ٹاپک ہے ہمارا صدقہ جاریہ سیریز میں زندگی ڈھلتا سایہ تو انشاءاللہ کچھ باتیں اس میں اگر نہ بھی بیان کروں گی تو آپ لوگ بعد میں اس لیکچر کو بھی سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں لیکن بالکل دل پہ لینے والی آیات ہیں بہت پیار سے محبت سے اپنے آپ کو دوسری چیزوں سے بے نیاز کر کے اگر ہم سنتے ہیں تو ہمیں یہ آیتیں زیادہ سمجھ آتی ہیں دیکھتے ہیں آئی ٹوینٹی فور سورج انما مسل الحیات دنیا بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو امیجن کریں ساتھ ساتھ یعنی بس دنیا کی زندگی اس کا عروج اور زوال کیا ہے کمائن السمائی جیسے پانی جس کو ہم نے آسمان سے اتارا یعنی بارش کا پانی امیجن کیجئے آسمان سے پانی اترا ماں سے مراج یہاں بارش ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے کہ بس آسمان سے پانی اترا پھر کیا ہوا فخ طلت بھی نبات الردی پھر گھنی ہو کر اگی پانی کے باعث سرسبزی فخت الگ خال تو اردو میں ہم بولتے ہیں خلط ملت ہونا مل جل جانا تو یہاں وہی مراد ہے اختلاط کا لفظ بھی اردو میں اسی میں مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن کو کہتے ہیں نبات الارض آپ مکس ہو گئی یعنی کہیں پتے کہیں پھول بہت سبزہ آ گیا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ایک پودا ہے اور کیا دوسرا کثرت کی طرف اشارہ ہے پھر کیا ہوا نبات الردی اور نبات نباتات گرین فوڈ کو کہتے ہیں زمین کا سبزہ مم یا کلن ناسولا نام اس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں انسان کیا کھاتا ہے نباتات کا بہترین حصہ پھل سبزی گرین کی صورت میں اور جانور کیا کھاتے ہیں اسی کی بھوسی اسی کی ویسٹ اور باقی بچی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں انسان سوچے کہ میں کتنا خوبصورت کتنا اچھا کھاتا ہوں اور میں کیا کام کرتا ہوں اور جانور پتے گھاس کھا کے دودھ دیتا ہے تو کیا میں بھی دودھ جیسے شفاف عمل کر رہا ہوں اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے ریاکاری اور دکھاوے سے بچے ہوئے اور کیا میں جانوروں سے زیادہ کارآمد ہوں انسان کھائے پھل اور کرے گنا اور جانور کھائیں چھلکے اور کرے اللہ کی اطاعت کیا یہ فیر بات ہے ہر انسان اپنے کھانے کو جانوروں کے کھانے کے ساتھ سوچے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ اس کا مقام اللہ کی نظروں میں کیا ہوگا اس وقت آسمان سے پانی اترا امیجن کیجیے آپ زمین پہ گیا زمین کے اندر کہیں کوئی بیج ڈلا ہوا تھا پانی ملا تو وہاں سے ایک چھوٹی سی کومپل نکلی کومپل کے بعد کیا ہوا دو چار چھ پوری کھیتی لگ گئی حت زخرفها یہاں تک کہ جب لے لیا زمین نے اپنا بناؤ سنگھا سجنے لگی کیاریاں سج گئیں گندم کے خوشے اگنے لگے اور زخرف کا لفظ جہاں ہے یہ ربائی ہے اس کے چار روٹس ہیں زاخا روفا لفظ میں ہی دکھ رہے ہیں ہمیں کسی چیز کا کمال حسن ظاہری حسن آرائش مزین ہو گئی آراستہ و راستہ ہو گئی میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ کیا یہ لفظ آپ نے پچھلے چند پاروں میں پڑھا جی بتائیے شاباش ویری گڈ آٹھویں پارے کے بالکل آغاز میں ہم نے پڑھا تھا زخرف القول تو یہ وہی لفظ ہے چکنی چپڑی کے معنوں میں تھا یہاں خوبصورتی کے معنوں میں یہ جو بناؤ میک اپ ہوتا ہے آرائش اس کو زخرف کہتے ہیں عربی زبان میں خوب مراد یہ کہ زمین بڑی خوبصورت ہوئی اور کسان کے لیے زمین بڑی پیاری ہوتی ہے پھر کیا ہوا وزینت اور سجنے لگی سنورنے لگی زینت ہو گئی اس کی وزن اور گمان کیا اس کے اہل نے اس کے مالکوں نے گمان کر لیا مالی نے کسان نے یا جس انسان کی وہ کھیتی تھی اس نے یہ گمان کر لیا کہ انہم قادرون علیہا کہ وہ اس پہ خوب قادر آ گئے یعنی سال تو فصل بڑی اچھی ہوئی خوب پیسے بنیں گے نیا ٹریکٹر خرید لیں گے نیا بنگلہ خرید لیں گے بڑی اچھی فصل آ گئی دن رات اپنی کھیتی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا تھا لیکن پھر کیا ہوا اتا مرونا لیلن او نہارن تو اچانک آ گیا ہمارا حکم کون سا امر ہے یہاں عذاب کا حکم یہاں امر کا معنی حکم ہے کون سا عذاب کا کہ رات کے وقت ہمارا حکم آ گیا اور کیا ہو گیا فجالناہا یعنی کبھی رات کو آتا ہے کبھی دن کو ان آ گیا اور ہم نے کر دیا اس کو کس کو ہا کی ضمیر کھیتی کی طرف ہے یعنی جو اس کی اگی تھی پھر کیا ہوا فجالناہا حسیدن بس ہم نے اس کو جڑ کٹی کر دیا ہا سواد دال اس کا روٹ ہے حسدا کاٹنے کو کہتے ہیں یوم الحساد پڑ چکے اب سورت بکرا میں آتو حقہ ہو یوم الحساد کہ جس دن کھیتی کاٹو اس دن غریبوں کو بھی حصہ دو تو حسدہ پکی فصل کو کاٹنے کے لیے آتا ہے یہاں حسیدن بمانی محسودن ہے مفول کے معنوں میں یعنی ایسی کھیتی جس کو کاٹ کے الگ کر دیا ہو بالکل کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا کیسی ہو گئی کالم تغنی بلمس گویا کہ کل وہ وہاں بستی ہی نہ تھی کچھ تھا ہی نہیں وہاں جڑ کٹی ہو گئی تھوڑا بھی نہیں بچا جڑیں تک خراب ہو گئیں امس کہتے ہیں گزشتہ کل کو یسٹرڈے کے معنوں میں اور قریب کا کل دور کا نہیں یعنی بالکل کل جو گزر جاتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ کل تک کچھ تھی نہیں یہ نہیں کہ بہت دن کی بات ہے تھوڑے ہی دن پہلے ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھی نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیتیں اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے غور کرتی ہے یہاں مجھے اور آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ غور کرو دیکھو ذرا دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے ہم غور کر لیتے ہیں لیکن یہاں چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ مذاہب جو ہوتے ہیں نا مختلف انہوں نے زندگی اور دنیا کا مختلف نظریہ دیا مثلا اگر آپ ہندوازم کو دیکھیں تو زندگی یا اس دنیا کی حقیقت کیا ہے ان کے خیال میں کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم جو کر رہے ہیں نا اس کی سزا یا جزا میں ہمارا اگلا جنم ہوگا جنم جنم کے قائل لفظ آپ نے سنا ہوگا گانوں میں تو ضرور ہی سنا ہوگا کہ جنم جنم کے ساتھی ہیں ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے تمہارا تو میرا جنم جنم کا راستہ کبھی کسی نے ایک بار سوچا کہ کتنے جنم ہے ہمارے پاس تو اسلام یہاں اصل زندگی بتاتا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے ایک ڈھلتا سایا اگر ہندوؤں کا یہ طریقہ لے لیا جائے اور وہ کہتے ہیں ان کا خیال کیا ہے کہ جسم دنیا میں زیادہ ہیں اور روحیں کم ہیں روحیں کم ہیں تو وہی روحیں پلٹ پلٹ کے ان جسموں کی شکل میں آتی ہیں ایک جنم میں کسی نے اچھا کام کیا تو اگلے جنم میں وہ کوئی بڑی اچھی چیز کی صورت میں آئے گا اگر ایک جنم میں کوئی برا کام کرتا ہے تو اگلی زندگی میں وہ کتے اور سور کی شکل میں آئے گا یہ پورے ان کے نظریات ہے مائگریشن آف سولز کہتے ہیں اس کو اور روحیں ان کی پلٹتی ہیں اور وہ اسی میں آتا ہے آپ دیکھیے کہ کتنا ظلم والا یہ نظریہ ہے ایک بندہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس جرم کی سزا بھگت رہا ہوں اور ایک بندہ اگر خیر پا رہا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کیا اس کے برعکس اسلام ان آیات کی روشنی میں اور قرآن پاک کے اور بہت سارے مقامات کی روشنی میں ہمیں جو بات بتاتا ہے وہ کیا ہے کہ زندگی کیا ہے جسم اور روح کے ملاپ کا نام ہے دونوں ملتے ہیں تو زندگی پیدا ہو جاتی ہے ماں کے جسم میں موجود ہوتا ہے مادہ بچے کے پیدا ہونے والا باپ کے بھی ہوتا ہے لیکن وہ مادہ ملتا ہے پھر فرشتہ روح پھونکتا ہے تو بچہ زندہ پیدا ہو جاتا ہے اور جب یہ جسم اور روح کا بند کھل جاتا ہے نا ڈیٹیچ کر دیں آپ ان دو کو تو زندگی ختم اس کی سمپل سی اگر مثال آپ نے لینی ہے نا تو یہ بجلی کو دیکھ لیں دو تاریں لگی ہوتی ہیں نا یہ پلگ آپ بجلی کے آؤٹ لیٹ میں ڈالتے ہیں تو پھر کام کرتی ہے نا مائک کام کر رہا ہے اور اگر اس کو بند کر دیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا صرف بٹن بند کیا تو میں نے کیا کیا کہ اس کے سسٹم کا بجلی سے کنیکشن بند کر دیا یہی ہے زندگی اسلام کیا بتاتا ہے کہ تم اس دنیا میں آئے ہو یہ دنیا نہ تمہارے کسی پچھلے جنم کی گناہ ہے نہ تم اس دنیا کے اندر کسی سزا کے لیے آئے ہو نہ کسی تکلیف کی وجہ سے آئے ہو بلکہ یہ عارضی دنیا ہے تم اس دنیا میں ایک رول ادا کر رہے ہو کوئی بادشاہ کا رول ادا کر رہا ہے کوئی فقیر کا رول ادا کر رہا ہے جیسے شیکسپیئر نے بھی کہا تھا نا کہ یہ دنیا ایک سٹیج ہے پیپل کم پلے اینڈ گو آئے لوگ کردار اپنا ادا کیا اور اس کے بعد چلے گئے اب اس دنیا کو آپ سوچیں کہ جیسے کاسٹیوم پارٹی ہے جانتے ہیں کاسٹیوم کیا ہوتا ہے اوپرا جو ہوتا ہے یہاں تو جانتے ہی ہوں گے آپ لوگ اسپیشل ہاں؟ ایک پورا اب یہ ٹریڈیشن بن چکا ہے کہ لوگ کتنے مہنگے کاسٹیومس بناتے ہیں اور اس کو پہن کے پھر کوئی کچھ بن جاتا ہے کوئی سنڈریلا بن جاتی کوئی کچھ بنتا ہے اور یہاں تو بہت بڑی بلڈنگ ہے اوپرا بلڈنگ کے نام پہ ہاں؟ تو اب آپ دیکھیے کہ ہم سب اس وقت امیجن کریں کہ ہم سب نے کاسٹیوم پہنے ہوئے کسی کو بادشاہ کا مل گیا کسی کو فقیر کا مل گیا لیکن ہم سب یہاں چند دنوں کے لیے جو ہی یہ پارٹی ختم ہوگی دنیا کیا ہے کاسٹیوم پارٹی قیامت کیا ہے اس پارٹی کا اینڈ اب کوئی دنیا میں بادشاہ کا کاسٹیوم پہن کے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ لے تو اس کی سمجھی ہے نا اور کوئی فقیر کے کاسٹیوم میں تو وہ اپنے آپ کو دکھی سمجھے سب ختم حتا تامر اللہ اللہ کا حکم جب آئے گا ختم سب ختم سب کاسٹیوم اتر گئے اب انسان اپنی اصل میں آئیں گے اب یہ نہیں کہ مرنے کے بعد بادشاہ کی قبر میں جاؤ تو وہ جسم اس کا سونے کا بن چکا ہو اور فقیر کی قبر کھودو تو وہ کچرا بناؤ سب مٹی مٹی سے مٹی بن گئے کچھ بھی نہیں ہے اس وقت ایک انسان کو پتا چلتا ہے کہ میری زندگی کیا تھی یہ چار دن کی دنیا جس میں آئے کھائے پیا موج کی اور اس کے بعد چلے گئے لیکن عموماً دیکھیے کہ انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آ کر اس طرح کھو جاتا ہے کہ جسم اور روح کے تعلق کو ہی بھول جاتا ہے مجھے کسی نے ایک بڑا اچھا ای میل بھیجا میں پڑھ کے سنانا چاہوں گی آپ کو کہ کس طریقے سے اس دنیا کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے اور وقت کو ضائع کرتے ہیں کیونکہ جب ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کریں گے نا تو پھر اپنی وقت وقت کی قدر بھی کریں گے یہاں بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھی اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں بھی آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کے پاس سب سے ایک قیمتی چیز کیا ہے نا عموم ہیروں کی بات آتی ہے جو ان آیتوں میں آ رہی ہے اور اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے لیکن زیادہ بات ہم اس لیکچر کے تھرو سن بھی سکتے ہیں بعد میں تو یہ کہانی پڑھ کے سناتی ہوں کیونکہ زیادہ آسان ہوگی قصہ ایک مچھیرے کا مچھیرا کون ہوتا ہے فشر مین کہ جو مچھلیاں پکڑتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مچھیرا تھا اپنے کام میں مگن اور راضی خوش رہنے والا وہ صرف مچھلی کا شکار کرتا اور باقی وہ گھر پر گزارتا قنات کا یہ عالم تھا کہ جب تک پہلی شکار کی ہوئی مچھلی ختم نہ ہو دوبارہ شکار پر نہ جاتا یعنی تھوڑے پہ راضی تھا ایک دن کی بات ہے کہ آپ کیچ کر رہے ہیں نا ساتھ ساتھ مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کی شکار کردہ مچھلی کو کاٹ رہی تھی یعنی ایک مچھلی اس نے پکڑی تو یہ اس کو پکانے لگی جب اس کو کاٹا تو اس نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا حیرت نے تو اس کو دنگ کر کے رکھ دیا تھا کیا ایک چمکتا دمکتا موتی مچھلی کے پیٹ میں سے نکلا سبحان اللہ سرتاج سرتاج آؤ دیکھو تو مجھے کیا ملا ہے کیا ملا ہے بتاؤ تو صحیح یہ دیکھو کتنا خوبصورت موتی کدھر سے ملا مچھلی کے پیٹ سے لاؤ مجھے دو میری پیاری بیوی لگتا ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے جو اس کو بیچ کر مچھلی کے علاوہ کچھ اور کھانا کھانے کو ملے گا یعنی مچھلی کھا کھا کے دل بھر گیا آج اس کو بیچ کے آتا ہوں چلو کوئی اچھا کھانا ہی مل جائے مچھیرے نے بیوی سے موتی لیا اور محلے کے سنار کے پاس پہنچا السلام علیکم اس نے کہا وعلیکم السلام جی قصہ یہ ہے کہ ہمیں مچھلی کے پیٹ سے ایک موتی ملا دو مجھے دکھاؤ میں دیکھتا ہوں جیولر نے کہا اوہ بڑی لمبی اس نے اوہ کی یہ تو بہت عظیم الشان ہے میرے پاس تو اتنی قیمتی چیز خریدنے کی ہی نہیں چاہے اپنا گھر دکان اور سارا مال و اسباب ہی کیوں نہ بیچ ڈالوں اس موتی کی قیمت پھر بھی ادا نہیں کر سکتا میں تم ایسا کرو کہ ساتھ والے شہر کے سب سے بڑے سنار کے پاس چلے جاؤ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی قیمت ادا کر سکے جاؤ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو یعنی اس نے کہا کہ اتنا قیمتی ہے کہ میں تو نہیں خرید سکتا لیکن بڑی دکان پہ لے رہا وہ تمہیں اس کی قیمت دے گا مچھیرا موتی لے کر ساتھ والے شہر کے سب سے امیر کبیر سنار کے پاس پہنچا اور اسے قصہ سنایا اس نے کہا مجھے بھی تو دکھاؤ میں دیکھتا ہوں ایسی کیا خاص چیز مل گئی ہے تم کو اللہ اللہ پروردگار کی قسم ہے بھائی میرے پاس اس کو خریدنے کی حیثیت نہیں لیکن میرے پاس اس کا ایک حل ہے تم شہر کے والی کے پاس چلے جاؤ یعنی بادشاہ کے پاس چلے جاؤ لگتا ہے کہ ایسا موتی خریدنے کی اس کے پاس ضرور حیثیت ہوگی بچیرے نے کہا کہ مدد کرنے کا شکریہ میں چلتا ہوں والی شہر کے پاس اور اب شہر کے والی کے دروازے پر ہمارا یہ مچھرا دوست ٹھہرا ہوا ہے اپنی قیمتی متا کے ساتھ محل میں داخلے کی اجازت کا منتظر آپ بھی امیجن کریں اور اب شہر کے والی کے دربار میں اس کے سامنے میرے آقا یہ ہے میرا قصہ اور یہ رہا وہ موتی جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا اب جو بادشاہ ہے وہ اس موتی کو پکڑ کے کہتا ہے اللہ اللہ کیا عدیم المثال چیز ملی ہے تمہیں یعنی اتنی کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی میں تو گویا ایسی چیز دیکھنے کی حسرت میں ہی تھا لیکن کیسے اس کی قیمت کا شمار کروں یعنی کہ اس کی قیمت کیا لگاؤں یہ اتنا قیمتی ہے کہ میں اس کی قیمت نہیں لگا سکتا ایک حل ہے میرے پاس تم میرے خزانے میں چلے جاؤ ادھر تمہیں چھ گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی جس قدر مال و متا لے سکتے ہو لے لینا شاید اس طرح موتی کی کچھ قیمت مجھ سے ادا ہو پائے یعنی چھ گھنٹے میں جو سمیٹ سکتے ہو وہاں سے لے جاؤ تو وہ اس کے بدلے میں میں ایک موتی خرید رہا ہوں اب مچھیرا یہ بات سن کے کہتا ہے آقا چھ گھنٹے مجھ جیسے مفلوک الحال یعنی اتنا غریب قسم پرسی کا شکار مجھ جیسے غریب مچھیرے کے لیے تو دو گھنٹے ہی کافی ہیں یعنی کہ چھ گھنٹے میں اتنا کیا کروں گا لے کر کنات پسند آئی ہوں کہا کہ دو گھنٹے کافی ہیں نہیں نہیں چھ گھنٹے جو چاہو اس دوران خزانے سے لے سکتے ہو اجازت ہے تمہیں اب آپ امیجن کریں کیا ہوا ہوگا آگے ہاں ہمارا یہ مچھیرا دوست والی شہر کے خزانے میں داخل ہو کر دنگ رہ گیا بہت بڑا اور عظیم و شان حال کمرہ سلیقے سے تین قسموں اور حصوں میں بٹا ہوا ایک قسم ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات سے بھری ہوئی یعنی ایک طرف زیورات پڑے ہیں سونا چاندی دوسری طرف ریشمی پردوں سے مزین اور نرم و نازک راحت بخش محملی بستروں سے آراستہ یعنی بہت نرم آرام دہ بستر پڑے ہیں اور آخری قسم کھانے پینے کی ہر اس شے سے آراستہ جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے اب وہ جائے تو کدھر جائے ایک طرف لذیذ کھانے پڑے ایک طرف نرم بستر ہے خوبصورت کمفرٹرز ہیں اور تیسری طرف سونا چاندی ہے پہلے آپ سوچے میں تو یہاں رکتی ہوں آپ کیا کرتے ہیں جلدی بولے وقت نہ ضائع کریں ہاں؟ نہیں پتا چلو نہ سے آپ بتائیں آپ کیا کرتی ہیں آپ سب سوچ کے رکھیں جن سے بھی پوچھ سکتی ہوں یہ بے ہوش ہوتی چھ میں چھ گھنٹے کے بعد ان کو اٹھا کے ایمبولینس میں پھینک آتے صدف آپ کیا کرتی اس کی جگہ ہوتی تو پہلے کھانا کھاتی آپ پاکستان سے لگتی ہیں جی آپ حفصہ بتا دینا ہاں، کچھ نہیں ہوتا بتانے سے جی ادھر سے بتائیں سو بھی آپ کیا کرتی کچھ نہ لیتی جی خالدہ بتائیں زیورات لیتی اور کھانا خود ہی خرید لیتی الفت سے پوچھے آپ کیا کرتی یہ بھی کھانا ہی لیتی چلے آئے پڑھتے ہیں اس نے کیا کیا اب یہ وہاں پہنچ چکا ہے نا اب یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں مچھیرے نے اپنے آپ سے کہا چھ گھنٹے یعنی اس کو مشکل لگ رہا تھا کہ اتنا وقت گزاروں گا مجھ جیسے غریب مچھیرے کے لیے تو بہت ہی زیادہ مہلت ہے یہ کیا کروں گا میں ان چھ گھنٹوں میں آخر خیر کیوں نہ ابتدا کچھ کھانے پینے سے کی جائے آج تو پیٹ بھر کر کھاؤں گا ایسے کھانے تو پہلے کبھی دیکھے بھی نہیں اور اس طرح مجھے ایسی توانائی ملے گی جو ہیرے جواہرات اور زیور سمیٹنے میں مدد دے گی یہی کہتے ہیں نا خوب کھائیں گے تو تبھی دین کا کام کریں گے کہا ابھی کمزور ہاتھوں سے اٹھاؤں گا کتنا کو اٹھاؤں گا اور جناب ہمارا جیسے لگتا ہے یہ آپ کا رشتہ دار تھا جنہوں نے کھانے کی بات کہی ہے اللہ اکبر استغفر اللہ اور جناب ہمارا یہ مچھیرا دوست خزانے کی تیسری قسم میں داخل ہوا اور ادھر اس نے والی شہر کی عطا کردہ محلت میں سے دو گھنٹے گزار دیے دو گھنٹے کھاتا رہا لگتا ہے بفے سسٹم میں گیا ہوا تھا آل یو کین ایٹ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں نا کسی ایسی جگہ جاؤ تو اس طرح جاؤ کہ دوسرے تمہیں چھوڑ کے جائیں نکاحت کی وجہ سے جا نہ سکو اور اتنا کھا لو کہ دوسرے ہی اٹھا کے لے جائیں کہ اب اتنا کھاؤ تو اٹھ نہ سکے دو گھنٹے لگا دیے اور وہ بھی محض کھاتے کھاتے اس قسم سے نکل کر ہیرے جواہرات کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر محملی بستروں پر پڑی اس نے اپنے آپ سے کہا آج تو پیٹ بھر کر کھایا ہے کیا بگڑ جائے گا اگر تھوڑا آرام کر لیا جائے تو اس طرح معلوم جمع کرنے میں بھی مزہ آئے گا ذرا اور فریش ہو جاؤں تھکن ختم ہوگی تو زیور زیادہ اٹھا سکوں گا ایسے پرتعیش بستروں پر سونے کا موقع بھی تو بار بار نہیں ملے گا اور موقع کیوں گنوایا جائے مچھیرے نے بستر پر سر رکھا اور بس پھر وہ گہری سے گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا اللہ اٹھ اٹھ اے احمق مچھیرے تجھے دی ہوئی محلت ختم ہو چکی ہے ہائیں یہ کیسے جی تو نے ٹھیک سنا ہے نکل ادھر سے باہر کو مجھ پر مہربانی کرو مجھے کافی وقت نہیں ملا تھوڑی محلت اور دو آہ آہ تجھے اس خزانے میں آئے چھ گھنٹے گزر چکے ہیں اور تو اپنی غفلت سے اب جاگنا چاہتا ہے اور ہیرے جواہرات اکٹھے کرنا چاہتا ہے کیا تجھے تو یہ سارا خزانہ سمیٹ لینے کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا تاکہ جب ادھر سے سے باہر نکل کر جاتا تو ایسا بلکہ اس بھی بہتر کھانا خرید پاتا سچ ہے نا زیور پکڑتا جاتا باہر اس سے بھی اچھا کھاتا اور اس جیسے بلکہ اس سے بھی بہتر بہت بہتر آسائش والے بستر بنواتا لیکن تو احمق نکلا کہ غفلت میں پڑ گیا تو نے اس کنویں کو ہی سب کچھ جان لیا جس میں تو رہتا تھا باہر نکل کر سمندروں کی وسطوں کو دیکھنا تو نے گوارا ہی نہ کیا نکالو باہر اس کو اب یہ چلاتا نہیں نہیں مجھے ایک مہلت اور دو مجھ پر اور رحم کھاؤ اب یہ تو اس کی کہانی تھی نا ہمارے لیے عبرت کیا وہ قیمتی موتی کیا تھا اس کی تو مچھلی کے پیٹ سے نکلا ہوا موتی تھا نا ہم کیا سمجھے کہ یہ موتی کیا تھا جی آپ بتائیے قرآن جی آپ بتائیں زندگی جی آپ بتائیں زندگی آپ بتائیے دنیا کی زندگی کیا اس قیمتی موتی کو پہچانا ہے آپ لوگوں نے یہ روح ہے اے ابن آدم اے ضعیف مخلوق یہ ایسی قیمتی چیز ہے جس کی قیمت کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا اچھا اس خزانے کے بارے میں سوچا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جی وہ دنیا ہے اس کی عظمت کو دیکھ دیکھ کر اس کے حصول کے لیے ہم کیسے مگن ہیں اس خزانے میں رکھے گئے ہیرو جواہرات وہ تیرے اعمال صالحہ ہیں اور وہ پرتعیش اور پراسائش بستر وہ تیری غفلت ہیں اور وہ کھانا پینا وہ شہوات ہیں اور اب مچھلی کے شکار کرنے والے دوست اب بھی وقت ہے نیند غفلت سے جاگ جا اور چھوڑ دے اس پرتعیش اور آرام بستر کو اور جمع کرنا شروع کر دے ان ہیروں اور جواہرات کو جو کہ تیری دسترت میں ہی ہیں اس سے قبل کہ تجھے دی گئی چھ گھنٹوں کی مہلت ختم ہو جائے تجھے محض حسرت ہی رہ جائے گی خزانے پر معمور سپاہیوں نے تو تجھے ذرا سی بھی اور فرصت نہیں دینی اور تجھے ان نعمتوں سے باہر نکال دینا ہے جن میں تو رہ رہا ہے موت کا فرشتہ آئے گا اور ہماری روح نکال کر لے جائے گا پھر انسان چلائے گا کہ لولا خر تنیلا جلن قریب کیوں مجھے مہلت نہ دی تھوڑی سی یہ ہے ہم سب کی زندگی یہ ہے چار دن کی زندگی جو ہمیں دے کر بھیجا گیا اور ہم اسی میں کھو کے رہ گئے ہماری ساری دعاؤں کا رخ دنیا اور خاص طور پہ جب جوانی آتی ہے وزینت زخ وزینت عموماً جوانوں کی کیا دعائیں ہوتی ہیں بس دعا کر دیں آپ ہاں اے اے پلس گریڈ آ جائیں بس ٹوفل کا اگزام پاس ہو جائے سیل فون مل جائے گاڑی مل جائے آپ کہیں بھی کہ نہیں اللہ تمہاری آخرت بھی اچھی کرے وہ کہ نہیں وہ بعد میں کریے پہلے دنیا کی کریں کیا سارا وقت دنیا میں نہیں رہتا فلاں جگہ فلاں کامیابی یہاں وہاں رشتہ ہو جائے بچی کا گھر سنور جائے اچھا ہو گئی شادی اب بچہ ہو جائے اب بچہ ہو گیا اب اس کو یہ مل جائے گھر مل جائے اپنا ہم بچوں کی دنیا بناتے بناتے بعض صفح اپنی آخرت بگاڑنے لگتے ہیں یہ دنیا ہے جب انسان جوان ہوتا ہے خوبصورتی آتی ہے چمک دمک آتی ہے چہروں پہ ایسے لگتا ہے کہ سب بن گیا لیکن اس کے بعد سب چلا جاتا ہے آپ دیکھیے کہ اس مثال میں بارش کے پانی کے ساتھ دنیا کی زندگی کو مثال دی ہے نا اور ساتھ ہی ہمیں کہا کہ لی قوم یہ تفکر غور کرو تفکر کرو تو تھوڑا سا ہم بھی غور کرتے ہیں تو کابل کے لیے آپ پیج پہ ایک لائن لگا سکتے ہیں ایک طرف آپ لکھ سکتے ہیں بارش اور دوسری طرف دنیا کا مال اسباب کیا مماثلت ہے دونوں میں کنویں اور نہر کے پانی سے کیوں تشبیح نہ دی سمندر سے بھی نہیں دی بارش سے تشبیح دی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح بارش ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی جب اللہ کا حکم ہو آتی ہے جب نہ ہو نہیں ہوتی اسی طرح دولت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کے علاوہ کنواں اس سے آپ پانی آپ لے سکتے ہیں تو اللہ نے یہاں بارش سے مثال دی پھر دوسری مماثلت کیا ہے کہ بارش کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے اسی طرح دنیا کی دولت کبھی ہمارے پاس کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے پھر تیسرا ان دونوں میں ایک اور بھی تیسری مماثلت کیا ہے کہ بارش کا وقت معلوم نہیں ہوتا کبھی بھی ہو جائے رات کو ہو جائے دن میں ہو جائے اسی طرح دولت آنے کا وقت پتہ نہیں ہوتا ایک کسٹمر آئے اور ہزاروں کی شاپنگ کر جائے اور کبھی پورا پورا دن فارغ بیٹھے رہے انتظار میں پھر اسی طرح ایک اور چیز دیکھیے کہ بارش زیادہ ہو تو مصیبت نہ ہو تو مصیبت دولت کا بھی یہی حال ہے زیادہ دولت آ جاتی ہے تو سنبھالا سنبھالی نہیں ختم ہوتی اور نہ ہو تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے کہ بھوک پڑی ہوئی ہے تو مشکل ہے پھر ایک اور چیز کہ بارش کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے اسی طرح انسان کو ضروریات پوری کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب اوپر نیچے ہوتا ہے معاملہ پھر ہی بات بگڑتی ہے جو سبزہ آپ دیکھیے کہ بارش کے پانی سے اگتا ہے نا وہ ہمارے پانی لگانے سے نہیں نکلتا اسی طرح جو دولت اللہ دیتا ہے نا وہی ہمارا گزارا کرتی ہے دوسرے کے مال سے کبھی کچھ نہیں بنتا چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ماں باپ بہت دولت مند ہے بیٹی کی شادی ہو گئی کسی غریب گھر میں اول تو ہوتی نہیں ہے لیکن ہوئی امیر کے گھر تھی تھی حالات بگڑے شوہر کی جاب چلی گئی اب بیٹی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے بڑے گھر سے چھوٹے میں آئی پھر دو کمروں کے گھر میں آ گئی آپ دیکھ لیں ماں باپ جتنا مرضی دے دیں باپ بھائی سارے باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں آئے دن ان کی چیزیں شیمپو کھانے پینے باہر کی آتی ہیں لیکن وہ اس غریب بیٹی کے گھر میں رکھے ہوئے لگ سے دکھتے ہیں پوری تب پڑتی ہے جب بندہ اپنے گھر سے لیتا ہے بالکل اسی طرح وہی دولت بندے کو کفایت کرتی ہے جو اللہ دیتا ہے ہم اپنی کوششوں سے لے بھی لیں لیکن ہمیں وہ مل نہیں سکتی پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور بہت ہی خوبصورت دونوں کے اندر ہے اور وہ کیا کہ بارش بہت جگہ برستی ہے نا لیکن فائدہ تھوڑی سی زمین لیتی ہے جیسے ہم نے اس مثال میں دیکھا کہ کمائی نن زول نہ بھی نہ نبات الرت ہر جگہ تو فصلیں نہیں اگتی نا زرخیز زمین پہ اگیں گی جہاں بیج اور دانے اگے ہیں اسی طرح دولت ہوتی بہت لوگوں کے پاس ہے لیکن خیر اور بھلائی بہت تھوڑے لوگوں سے پھوٹتی ہے کچھ لوگ تو اپنی دولت سے اور ہی خریص ہو کے دل چھوٹا کی ہوتے ہیں نو نانوے کے چکر میں چھوٹے سے بڑے میں پڑے رہتے ہیں لیکن تھوڑے لوگ ہیں جو اس دولت کو اپنی ضرورت سے اٹھا کر پھر باقی اللہ کے راستوں میں لگا دیتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ بارش بھی آسمان سے آتی ہے اور رزق بھی آسمان سے اترتا ہے دونوں کا سورس اوپر ہے اور پھر جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو بارش بھی بے حساب دے دیتا ہے اسی طرح مال بھی جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے یہ سب اس کے اختیار میں کوئی بندہ اس بات کو اپنے ہاتھ میں نہ لے یہ دنیا کی زندگی ہے کھا لو پی لو ایش کر لو توپتیں اٹھا لو دولت آئی تو گھر کا رنگ بدلا فرنیچر بدلنے لگتا ہے شکلیں بدل جاتی ہیں یقین کریں کھانے اچھے کھانے سے چلے خوراک کھائی صحت اچھی ہوئی شکل رنگ ڈنگ بدل جاتے ہیں ایسے ایسے میک اپ ایجاد ہو گئے ایسی ایسی اسکن کی سرجریز ایجاد ہو گئی کہ رنگ گورے ہونے لگتے ہیں چمک آنے لگتی کھچنے لگتی ہے جھریاں دور ہونے لگتی ہیں سب کو پتہ چلتا ہے کہ رنگ بدل گیا حالات بدل گئے زخ بڑی بڑی دعوتیں ہونے لگتی ہیں خوب دعوتیں ہیں ہر وقت ادھر کے ادھر کے ہر وقت ہی بزی ہیں آج اس میٹنگ میں آج اس دعوت میں آج اس شہر کی بڑی گیدرنگ میں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں اور اتنے میں حت عطا امرونا رات دن کسی وقت اللہ کا حکم آیا اچانک جاب چلی گئی وفات ہو گئی فیکٹری میں آگ لگ گئی کوئی انشورنس بھی کام نہ آئی سب چلے گئے اور جب گھر والا جاتا ہے نا تو ساری چیزوں کی رونق ختم ہو جاتی ہے کبھی میت والے گھر میں دیکھیے جو اداسی ہوتی ہے وحشت ہوتی ہے اور خدا نہ کسی کے جوان بچے کا انتقال ہو یہاں بالکل ایسے لگ رہا ہے کھڑی فصل کٹ گئی وہ دیکھ کے ابھی مسکرا رہا تھا اپنی کھیتی کو دیکھ کے کہ اتا ہم رونا لئی لنو نہ ہارن پھر ماں کا دل کٹتا ہے ہستی بھی تو اوپرے دل سے ہستی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ایسا شخص پھر ہوتا ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ یہاں پیغام دے رہا ہے کہ اپنے مال اور اپنی اولاد کو صرف اس دنیا کی زینت نہ بناؤ یہ جانے والا مال ہے یہ کٹنے والی فصل ہے کیوں ان کو اسی دنیا میں کھپا رہے ہو کیوں نہیں اپنی ان چیزوں کو آخرت کے لیے لگاتے کیوں نہیں ان کو آگے کھپاتے کچھ ان کی آخرت کی فکر کرو اگر جس نے اپنا سارا مال اس دنیا کے لیے لگا دیا اور اپنی اولاد کی صرف دنیا دنیا کی فکر کرتے رہے ساری دعائیں دنیا کے لیے ان کی مانگ لی تو سوچو کل کیا ہوگا کل لم بلم نہ سی کچھ بھی نہ بچا وہاں کوئی تھا ہی نہیں چیز جو آگے جاتی باقیات صالحات تو بنے ہی نہ المال اول بنو الحیات دنیا تھی لیکن نہ تم نے بنائی تم اسی دنیا میں کھو گئے تم نے انہی چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تم اسی میں کھو گے سورہ کہف آیت 45 میں سورہ حدید آیت 20 میں یہی مضمون آتا ہے وہاں جا کے مزید اس کو دیکھیں گے لیکن اللہ تعالی ہماری توجہ چاہتا ہے کہ اسی شب و روز میں کھو کے نہ رہ جاؤ اسی رنگ و بھو میں کھو کے رہ گئے تم انہی چیزوں میں آ گئے حالانکہ یہ دنیا اس کا عروج اور زوال یہ تو دیکھا ہے آج کوئی ابھر رہا ہے تو کل کوئی گر رہا ہے سورج نکلتا ہے تو چاند ڈوبتا ہے کیا یہ کہانی نہیں دنیا کی کہ ہر عروج کو زوال ہے ہر فنا کے بعد دوبارہ واپس آنا ہے ہر دن دوبارہ سورج آ کے یہ نہیں بتاتا کہ تم نے بھی اس دنیا سے اٹھ کر آگے جانا ہے واللہ یدو دار السلام اور اللہ بلاتا ہے تم کو امن اور سلامتی کے گھر کی طرف اوپن انویٹیشن دے رہا ہے سب کو بلا رہا ہے جو جانا چاہے جائے جو انکار کر دے نہ کرے ڈائریکشنز بھی دیتا ہے کیسے یشا وات مستقیم وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی راست رہنمائی کر دیتا ہے اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرح بلاتا اللہ تمہیں ایک ایسی دنیا کی دعوت دیتا ہے جو پرانی نہیں ہوگی جہاں بڑھاپا نہیں جہاں غربت نہیں جہاں بچوں کے غم نہیں جہاں آنکھوں میں آنسو نہیں جہاں تمہارے بچے تمہیں رلائیں گے نہیں جہاں تمہارے شوہر تمہارے لیے روپ ڈالنے کا سامان نہیں ہوں گے تم پہ روپ نہیں ڈالیں گے جہاں تمہارا دل بار بار نہیں ٹوٹے گا جہاں تمہیں دنیا دکھ نہیں دے گی آگے تو دیکھو کیوں اسی دنیا میں کھو گئے تم اس دنیا کے پیچھے جھکتے ہو جو سلامت ہے ہی نہیں ٹوٹ جانے والی کشتی میں سوار ہو جس میں ڈوب جاؤ گے تم بھی تم ایک سلامت کشتی میں سوار ہو جاؤ تم اس دنیا میں چھکے ہوئے ہو یہاں چین نہیں ملے گا جتنی مرضی خوراک کھا لو جتنا کچھ پہن لو جتنا کچھ کھا لو اللہ تمہیں بلاتا ہے آؤ سلامتیوں کے گھر کی طرف میں تمہارا راستہ دیکھ رہا ہوں تمہارا انتظار کر رہا ہوں بڑی پیاری دنیا سجا کے بیٹھا ہوں تمہارے لیے تم آ کے تو دیکھو میرے وعدوں پہ اعتبار کر کے تو دیکھو کوئی رنج نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی فنا نہیں کوئی حالات کے بدلنے کی فکر نہیں یہ جنت کا گھر ہے اس کو دارالسلام کہا کیونکہ یہاں چاروں طرف سلامن سلامن کی باتیں آئیں گی فرشتوں کی طرف سے سلام اللہ کی طرف سے سلام سلامن قالم رب الرحیم آپس میں سلام کریں گے پیچھے ہم پڑھ چکے اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت آتی ہے یحیٰ بن معاذ ایک مفسر ہیں تو وہ اس آیت کی تفسیر میں نصیحت کرتے ہوئے عوام کو مخاطب کرتے ہیں کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے تجھ کو اللہ نے دارالسلام کی طرف بلایا تو اس دعوت الہیہ کی طرف کب اور کہاں سے قدم اٹھائے گا خوب سمجھ لے کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے اگر تو نے دنیا ہی سے کوشش شروع کر دی تو وہ کامیاب ہوگی اور تو دارالسلام میں پہنچ جائے گا اور اگر تو نے اس ساری دنیا کی عمر کو ضائع کرنے کے بعد یہ چاہا کہ قبر میں پہنچ کر اس دعوت کی طرف چلوں گا تو تیرا راستہ روک دیا جائے گا اور تو وہاں ایک قدم آگے نہ بڑھ سکے گا کیونکہ وہ دارالعمل نہیں کتنے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ٹکٹ بک کرائیں گے دارالسلام کا لیکن ابھی نہیں ذرا یہاں کے گھر سلامت ہو جائیں یہاں کی مینٹیننس کر لیں ہے تو صحیح گھر لیکن ذرا رینوویٹ کر لیں ذرا اس کو نیا کر لیں ذرا یہاں کی باتوں کو دیکھ لیں وہاں نہیں جا رہے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کال ہے کہتے ہیں لوگوں اپنے مال کو اپنی چیزوں کو اس دنیا میں جمع نہ کرو کیونکہ یہاں چوریاں بڑی ہوتی ہیں اپنے مال اور اسباب کو آسمانوں کی طرف بھیجو کیونکہ وہاں چوری چکاری کا ڈر نہیں تمہارا مال سلامت ہو جائے گا تمہارے بچے سلامت ہو جائیں گے بچنا انہوں نے یہاں بھی نہیں ہے ساری زندگی دنیا ان کی بناتے رہو آج اتا مرونا ہمارا حکم آئے گا ہمرونا تو وہ چلے جائیں گے آگے تم اپنے بچوں کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکتے لیکن تم ان کو سلامتی کے راستوں پہ بلا سکتے ہو تم اس دنیا میں ان کو کیا کھلاؤ گے کیا پلاؤ گے کتنے لاڈ نقے دیکھو گے تم ان کو خوراکیں کھلا نہیں سکتے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہوئی ہیں جو ترقی جو عزت جو شہرت جو باتیں اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہیں تم کہاں دے سکتے ہو یہ بات سمجھ آ گئی تھی پچھلے دور کی ماں کو تو ہاتھوں سے تیار کر کر کے بچوں کو بھیجتی تھی اللہ کے راستوں میں جیسے ہم صبح سکولوں کے طرف بھیجتے ہیں اور کہتی تھی کہ آج تیری شہادت کی خبر آئے گی تو میں زیادہ خوش ہوں کیونکہ ان کو پتا تھا الا تخ سبن قتلوا فی سبیل اللہ امواتا جو اللہ کے راستے میں چل پڑتا ہے وہ سلامت ہو جاتا ہے جو وقت میرا اور آپ کا اس راستے میں لگتا ہے وہ پریزرو ہو گیا وہ جم گیا ہدایت وہ پریزرویٹیو ہے جو نعمتوں کو پریزرو کر دیتی ہے اولاد ہے لیکن ہدایت پہ نہیں ہے تو پریزرو نہیں ہے کھو جائے گی چلی جائے گی ہمارے ہاتھوں سے اولاد ہے اور ہدایت پہ ہے تو الحمد للہ آپ کی ہے اللہ کی ہے جو اولادیں اللہ کی ہو جاتی ہیں وہ آپ کی بھی بن جائیں گی آپ کا مال ہے لیکن ہدایت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے پرزرو ہے باقی رہے گا ان شاء اللہ تعالی وہ محفوظ ہے ولبا یا تو صالحات کی صورت میں سوچنا یہ ہے کہ ہماری کوششوں کا رخ کیا ہے سلامتیوں والے گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں یا ٹوٹی پھوٹی بگڑی ہوئی رسک پہ لگی ہوئی اس دنیا ہماری کوششیں ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دار السلام جنت کے سات ناموں میں سے ایک نام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ پھر دنیا میں کسی گھر کا نام دار السلام رکھنا مناسب نہیں کیونکہ یہ سلامت تو رہنا نہیں بہرحال إِلَى سرات مُسْتَقِيمٍ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی دعوت دے دیتا ہے یہ ہے جنت کا راستہ دارالسلام کا راستہ سبیل الجنہ یہی ہے ہدایت کے راستے سے ملے گی دھونس اور دھاندلی کے راستے سے نہیں ملے گی گائیڈنس سے ملے گی ہدایت علمی لے رہے ہو ہدایت عملی بھی اختیار کرو ہدایت کے پہلے مرحلے پہ ہو تو چوتھے مرحلے پہ بھی جانے کی کوشش کرو پھر ملے گی پھر تمہیں وہاں ملے گا یہ سب کچھ جس کی طلب تم اس دنیا میں کر کے اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہو اوور ٹائم کر رہے ہو تمہاری صحت خراب ہو گئی تمہیں بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ملتا تم انجوائے نہیں کر پا رہے ان کی معصوم باتوں کو تم نے ان حرکتوں کو دیکھا ہی نہیں تمہارے آنے پہ بھی سوتے ہیں تم جاتے ہو تو سوتے ہو تم نے تو اپنی اولاد کی خوشیاں بھی نہیں دیکھی تمہیں تو اپنے پوتے نوازوں سے کھیلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تم کیا غلام بن گئے اس دنیا کے ٹوٹی دنیا کے غلام بن گئے ہو جاؤ اس جنت کو پانے کی کوشش کرو جس میں اللہ بلا رہا ہے کس کو ملے گی وہ للذین احسن الحسنا وہ لوگ جنہوں نے احسن کام کیے ان کے لیے حسنا ہے احسن احسن اچھے کام حسنا کیا ہے نیک جزا اچھا بدلہ یہاں اس سے مراد جنت ہے اللہ کی نعمت اللہ دے گا تم کو حسنہ جو چاہو گے جو محنت کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دے دے گا تم کو یہ تمہارے لیے اللہ نے وہاں رکھی ہوئی ہے لیکن اس کے لیے احسن عمل کی ضرورت ہے کٹے پھٹے نہیں گزارے کے کام نہیں پرفیکشن کے درجے پہ کام کرو پھر تمہیں حسنہ ملے گا ہم اپنے آپ کو پوچھیں کیا یہ کورس احسن انداز سے کر رہی ہوں حق ادا کر رہی ہوں ہر سبجیکٹ کا ترجمہ یاد کر رہی ہوں پڑھ پڑھا رہی ہوں میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ کیا میں پڑھانے کا حق ادا کرتی ہوں اپنی حیثیت سے جان تو نہیں چھڑا رہی گھڑی پہ نظریں تو نہیں ہوتی میری اور سارے ہی دیکھیں ہم اس جگہ کا حق ادا کر رہے ہیں ان کرسیوں میزوں کا حق ادا کر رہے ہیں جگہ کا صفائی کا آرگنائزنگ کا کینٹین کا ایک ایک کونے کو ایک ایک نعمت کو دیکھ کے پوچھئے کہ میں اس کا حق ادا کر رہی ہوں کر رہے تو الحمد للہ خسن خسنا ہے جنت میں ملیں گے اس کے بدلے ان جگہوں کو صاف رکھو گے اللہ صاف جگہ کی جنتیں دے گا وقت لگاؤ گے اس کام میں اللہ تمہارا وقت بڑھا دے گا ترجمہ یاد کرو گے اللہ تمہاری طاقت بڑھا دے گا جنت میں یہ پکاریں آئیں گی کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی بیمار نہیں کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ڈاکٹر کا کوئی لمبی لائنیں نہیں کوئی چھٹی نہیں کرنی پڑے گی تمہارا دل نہیں چاہتا چھٹی کرنے کو پھر بھی جاتے ہو کیونکہ یہ دنیا دار السلام نہیں یہاں آئیں گی بیماریاں پریشانیاں آئیں گی دکھی دل کے ساتھ بیٹھتے ہو وہاں دل دکھوں سے آزاد ہوگا اللہ دے گا تمہیں جنت انشاءاللہ اللہ محنت کر لو بس دل کی خوشی سے کرو لیکن بوجھ نہ سمجھو ختم ہونے کا انتظار نہ کرو چلے جو حسنا کیا آسنو کیا تو حسنا مل گیا کا اس سے بھی زیادہ ہے کچھ وزیادت اور زیادہ بھی دے گا اللہ یہ کیا ہے کچھ مور دین اینف دے گا ایکسٹرا دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے جس کو تم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکو گے بالکل ایسے ہی جیسے آپ کوئی کپڑا سلاتے ہیں نا تو آپ سوچتے ہیں یہ بیل لگے گی یہ ہوگا بہت اٹھے گا لیکن جب سل کے آتا ہے تو وہ اس سے کئی گنا خوبصورت ہوتا ہے جو آپ نے سوچا پتا چلا کہ کچھ اس نے اور ہی اوپر کاریگری کر دی خود ہی کو بیل لگا دی اور ایسا ہوتا کم ہی ہے ہاں؟ لیکن اس دنیا میں نیکیاں کرنے کے بعد حسنا کو پانے والے زیادہ بھی پائیں گے اب یہ زیادہ کیا ہے اس کی تفسیر اللہ کے نبی سلم نے ہی کرتی تھی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی یہ زیادہ کیا ہے کہا زیادہ اللہ کے چہرے کا دیدار ہے کوئی آسن سے احسن عمل بھی بندے کو اللہ کے چہرے کا دیدار کروانے کے قابل نہیں کرتا آج تو ہم قدر نہیں کرتے نا نیکیوں کی اچھی چیزوں کی اچھی جگہوں کی ہم کہتے ہیں کعبہ جا کے کیا کرنا ہے میرا کعبہ ادھر ہی ہے آج تو ہمارے پاس طلب ہی نہیں کہ ہم جائیں کسی عالم کو ملیں اور اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے بات کریں لیکن جن لوگوں کی زندگی میں احسن عمل ہوتے ہیں نا وہ طلب رکھتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا دیدار کریں اللہ کے چہرے کا دیدار کریں یہ موسا کی تڑپ تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کا دیکھنا چاہتے ہو تو یہ جا کے وہاں پوری ہوگی خواہش وزیادتن میں اپنے پاس سے زیادہ دوں گا اور دوں گا تم آؤ تو صحیح اس راستے میں میں تمہیں اس سے بھڑ کر دوں گا جو طلب کرتے تھے جو تمنا تھی جو خواہش تھی اس سے بہت بھڑ کر تم کو ملے گا بہت خوبصورت روایات آتی ہیں اس ایک آیت کے ساتھ جن میں سے ایک آیت پڑھ کے سناؤں گی صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت صحیب سے اللہ کے نبی نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو چکیں گے اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائیں گے کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے اگر ہو تو بتلاؤ ہم اس کو پورا کریں گے اہل جنت جواب دیں گے کہ آپ نے ہمارے چہرے روشن نہ کیے ہمیں جنت میں داخل نہ فرمایا جہنم سے نجات نہ دی مراد یہ کہ سب کچھ تو دے دیا اس سے زیادہ اور کیا چیز طلب کریں اس وقت درمیان سے حجاب اٹھا لیا جائے گا اور سب اہل جنت اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت تھی جس کی طرف ان کا دھیان بھی نہ گیا تھا جو اللہ اپنے کرم سے دے گا یہ اللہ کے بندوں کو ملے گا کب جب ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور جن کو دنیا میں اللہ کا کلام نہیں پیارا ان کو اللہ کی چہرے کی کیا طلب ہوگی جن کو اللہ کی جگہیں اچھی نہیں لگتی اپنے گھر ہی نہیں چھوڑتے ان کو جو اپنے گھروں میں ہی بیٹھ کے اپنے آپ کو ہر نعمت سے فیصب کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکری ہے اور جو اس دنیا کو سجانے کے لیے اللہ کے کلام سے دور ہے پھر اس کے لیے تو یہ کچھ خبری نہیں ہوگی نا آپ سوچیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو دیکھنا چاہتا ہے سورج نجم آئے تھرٹی ون میں بھی بات آئے گی اس پہ تھوڑی سی کہ اللہ تعالیٰ وہاں بڑھا بڑھا کے دے گا اب ہر بندہ اپنا خود جواب دے لے کہ کیا میرے دل میں اس چیز کی تڑپ ہے چاہتی ہوں کہ وہ زیادت ملے اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے اس کے لیے پھر کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں انسان کو اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے جو بھاگتے لگے نا بازاروں کے کل تک اتنے چکر لگائیں اللہ کے دین کے لیے جتنا مال کھپایا اپنی ساتھ پہ اس پانچ چھ فٹ کے جسم کو سجانے سوارنے میں لگایا اتنا مال لگائیں اللہ کے راستوں میں جتنا اپنے گھر کو سجایا اتنا سجائیں اللہ کے گھروں کو جتنا صاف رکھا اپنے گھروں کو اتنا صاف رکھیں اللہ کے گھروں کو ہمارا جسم کتنا بھی سجا لیں کوئی ہمیں حسن کی دیوی نہیں کہے گا مس ورڈ کا خطاب نہیں ملے گا وقت گزرنے کے بعد لوگ اسی سے بیزار ہونے لگتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے اتنی جھریاں پڑ جاتی ہیں کہ ماضی کی تصویریں دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے جب پوتے نواسے پوچھتے ہوں گے کہ یہ آپ ہیں نادی اماں یہ آپ ہے آئی اور لوگ اپنی شادی کی تصویر تو نہ جانے کیا سوچ کے لگاتے ہیں نا کہ کبھی ہم بھی جوان تھے خوبصورت تھے اصل میں وہ اپنی غیبت کر رہے ہوتے ہیں کوئی جب کہتا ہے کہ یہ تو آپ لگتی نہیں ہے کوڑا بن جاتا ہے انسان خوبصورت سے خوبصورت چیز آپ لے آئیں جب گروسری کر کے آتے ہیں دیکھیں اتنی چمکتی دمکتی پیکنگز اور وہی خوبصورت جوس اور پیکٹ اور سامان بعد میں اس کے ڈھکن کہاں جاتے ہیں ٹریش دو دن صرف پرانے ٹریش کو جا کے سنگے تو اس دنیا کی حقیقت پتہ چلے گی اتا نہارن ہم سب زلزلوں اور طوفانوں کی زد میں ہیں کسی وقت آئے گا کسی کا جوانی میں کٹ جائے گا کسی کا بڑھاپے میں جائے گا اور پھر وہاں جا کے جائیں گے اور پوچھیں گے اللہ سے کبھی کسی مردے کو آپ نے قریب سے دیکھا ہاتھ کھڑا کبھی ہاتھ لگا کے دیکھیں اتنے ٹھنڈے ہاتھ ہو جاتے ہیں لگتا ہے کبھی ان میں زندگی کی رمک ہی نہیں تھی کوئی جذبات نہیں روئیں مردے کے سامنے کبھی ماں اٹھ کے بیٹی کے آنسو پہنچتی جوان بیٹے کی لاش ہے اور باپ تڑپ رہا ہے کبھی جوان بیٹا آ کے باپ کو تسلی دیتا ہے یہ سارے جھوٹے رشتے جن کے پیچھے آئے پھولوں کو دیکھے میں نے تو جتنا اس سال آٹم سے پہلے یہ جو پھولوں کے بکھرنے اور اس کو دیکھا ہے ساری رہی صحیح دنیا کی جو قدر تھی وہ بھی نکل گئی یقین کریں جب واک کرتے تھے تو پھولوں کی کیاریوں کے پاس سے گزرتے تھے کئی رنگ کے پھول ہر ہفتے میں الگ پھول کھلا ہوا اور پھر ایک ایک کو مرجھاتا دیکھا وہی اب بیجوں کی چھوٹی چھوٹی پھلیوں میں بدل گئے کانٹے بن گئے وہ سکھردرے ہو گئے محسوس کیا کریں اگر آپ دیکھیں تو وہ کھردرے چھپنے والے بن گئے ہاتھ دکھنے لگے اور وہی بیج اسی میں چلے گئے یہی سب کے ساتھ ہو رہا ہے اکڑی بھی گردنے چھکنے لگتے کبھی کسی بوڑھے کو دیکھا کریں کیسے چھکتے ہیں چلتے ہیں تو پھر جھولتے ہیں چائے کتنی دفعہ گرتی ہے کپڑوں پہ پھر منہ میں جاتی ہے آج بڑی بڑی باتیں کرنے والے صرف ایک گلاس دودھ کا مانگنے کے لیے طاقت جمع کرتے ہیں یہ ہم سب کی کہانی ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آج سب کچھ ہے کل کچھ نہیں رہے گا تھوڑی دیر پہلے بولنے والا آج نہیں بول رہا یہ آواز بھی بند ہو جائے گی ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے کسی کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ کبھی آئے تھے اور جاتا ہے تو دنیا کا کچھ نہیں بگڑتا سب چلتا رہتا ہے اللہ کہتے آؤ ایک خاموش پکار تمہیں پریزرو کر دوں گا جم جاؤں گے اب یہاں تک تلاوت سنیں اور اپنے رب سے کچھ کمٹمنٹس کریں کچھ پکار کچھ باتیں کہ اللہ مجھے ضائع نہ کرنا مجھے تو حضرت حاجرہ کی دعا بڑی پیاری لگتی ہے جو انہوں نے اس وقت مانگی تھی یا ان کے عقیدے کا اظہار تھی جب معصوم بچے کے ساتھ ان کو ایک بنجر اور ویران جگہ پہ چھوڑا جا رہا تھا اللہ کے گھر کو بسانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنے والی عورت نے کہا تھا کہ بے شک اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا تو آپ بھی تلاوت سنتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ مجھے ضائع نہ کرے میرے مال کو ضائع نہ کرنا میرے بچوں کو ضائع نہ کرنا میری نعمتوں کو ضائع نہ کرنا کہ وہ اسی حقیر دنیا کے کام آ جائے انما مثل من السماء فاختلط به نبات فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ تعالیٰ کی اس इस کو آپ نے اپنے دل पे محسوس کیا مجھے تو بالکل اس آیت کو سن کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے اپنی باہیں پھیلائی ہوئی ہیں اور کہہ رہا ہے کہ میرے دامن رحمت میں بنا لے لو ہم کتنے کم نصیب ہوں گے اگر ہم اتنی پیاری پکار کو چھوڑ کر صرف بیکار چیزوں میں کھوئے رہے صرف بطن اور فرج کے تقاضے یقین کریں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ کوئی میرا منتظر ہے تو دل ہی نہیں لگتا لڑکی جوان ہوتی ہے نا تو جذبات لگتا ہے اس کو کہ کوئی میرا منتظر ہے منگنی کر دو تو پھر تو کام سے گئے ہر وقت خیال سوچ ہے کہ مجھے ماں باپ کے گھر نہیں رہنا لڑکیوں کو ماں باپ ہی نہیں اچھے لگتے پھر باتوں باتوں اشاروں کے نئے میں کہتی ہیں کہ بھیجو ہمیں دل نہیں لگتا نا ہمارا دل کیسے لگا ہوا اس دنیا کے اندر کبھی سوچا ہم نے کیسے ریوڑ کے ریوڑ بکھرے رہے ہوئے دنیا میں انسانوں کے لائنیں لگی ہوئی ہیں گروسری سٹوروں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں ٹیلرز کی دکانوں پہ بازار کھچا کھچ بھرے ہوئے اور واللہ یدو الہ دار السلام ویہدی میں یشاو الہ سرات مستقیم للذین اقصن الخسن وزیادہ دل میں آتا ہے کہ اگر یہ ساری دعوت نہ قبول کی تو کیا ہوگا اللہ دوسرا رخ بھی دکھاتا ہے اور ضروری ہے کہ اس کو ساتھ ہی دیکھ لیں کہیں اس کی شدت کو محسوس کر سکیں کہا نہ مانو نہیں سننا چاہتے نو پرابلم نہ مانو اللہ کی بات کیا ہوگا آگے بات جنتیوں کی ہے تھوڑی سی مزید ولا وجوههم قطر اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پہ غبار اور نہ ذلت اولائک اصحاب الجنت ہم چند خالدون یہی لوگ ہیں جنتی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کے راستے میں اپنے چہروں کو کر لو داغدار کر نہیں ٹائم ملتا تمہیں اپنی اسکن کی کیئر کا نئی فیشیل کا ٹائم ملتا نئی پالشنگ کا ٹائم ملتا نہیں بلیچ کرنے کا موقع ملتا نہیں مساج کر کر آ سکتے چھوڑو اللہ تمہارے چہروں کو سفید کر دے گا کوئی غبار نہیں آئے گا کوئی سیاہی نہیں آئے گی قطر کہتے ہیں ایسا دھواں جس میں غبار ہو دھویں جیسا غبار ملاوٹ ڈسٹ کے ساتھ ٹریفک کا دھواں سوچ لیں اور قطر کہتے ہیں زبردستی چھا جانے کو ابس صورت میں بھی آتا ہے نا علیہ غبرا تر حقو قطر فورٹی اور فورٹی ون آیت میں کہا کہ تمہارے چہرے وہاں پمپل فری ہو جائیں گے کوئی چہرے پہ بال نہیں ہو گئیں گے کوئی تمہاری اسکن کی پالش خراب نہیں ہوگی اور کوئی ذلت نہیں کوئی رسوائی نہیں بھلا کیوں ایسا ہوگا کیونکہ اپنے حصے کا کام کر کے گئے تھے پیچھے بھی اس پہ بات ہوئی تھی صورت عال عمران میں ایک آیت گزری تھی کہ یوم مطلب یز وجوہ کچھ اس طرح طرح کا لفظ تھا کہ کچھ چہرے سفید ہوں گے کچھ سیاہ ہوں گے ہم اپنے حصے کا کام کر کے سوتے ہیں نا تو بڑی اسودگی کی نیند آتی ہے کام کرنے کے بعد جو تھکن ہوتی ہے نا وہ فارغ رہنے والی تھکن سے بہت اچھی ہوتی ہے جو لوگ اس دنیا میں اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کا گندگی کو ختم کرنے کا معاشروں کی پلیوشن کو ختم کرنے کا جنت میں ان کو اللہ تعالیٰ بالکل ہر طرح کے رنج اور غم سے آزاد کر دے گا ان کو وہاں اللہ تعالیٰ بے حساب دے گا ناپ تول کے نہیں دے گا بلکہ اس سے زیادہ دے گا اور ان کو بالکل پاک کرے گا لیکن اس کے برعکس والذین لذین السیئات اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے بری کمائیاں کی کسب کا لفظ قابل غور ہے ادھر کسب کمائیاں کیا تھی بری کی بری لوگ مال کماتے ہیں یہ برائیاں کما رہے تھے لوگ نیکیاں کماتے ہیں یہ برائیاں کما رہے ہیں برائیاں برے کام کر رہے ہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ جزا سی یا ان کی سزا تو بس برائی کے مثل ہی ہوگی یہاں دیکھیے اللہ کا احسان دکھ رہا ہے ہونا کیا چاہیے تھا جب وہاں زیادت ان مل رہا ہے آسن حسنا کے بعد تو یہاں بھی کہا جاتا کرو برے کام بڑھا کے دوں گا نہیں تمہارے برائیاں ہی تمہاری اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا ہی تم بھگت لو تو بڑی بات ہے اللہ تمہیں اس سے زیادہ نہیں دے گا صرف تمہاری برائیوں ہی کے بدلے میں تمہیں پکڑے گا اور اتنا ہی دے گا جتنا کہ تم نے کیا پیچھے بھی ہم صورت راف میں یا صورت انام میں غالب بنائی تھی آیت کہ ایک کے بدلے میں دس نیکیاں تو ملیں گی لیکن ایک گناہ کے بدلے میں دس گناہ نہیں ملیں گے اس کے جواب میں اس کے بدلے میں یعنی دس گنا زیادہ خرابی نہیں ہوگی اور حال کیا ہوگا ایسے لوگوں کا وہ ترحق اور چھا رہی ہوگی ان پر ذلت وحشت تاری ہوگی وہاں نہیں یہاں بھی چھا جاتی ہے کبھی کسی بے نمازی کو دیکھیں بے عمل کو دیکھیں شرابی کو دیکھیں غیبتے کرنے والے بندے کو دیکھیں آپ کو اس کے چہرے سے وحشت ہوگی پوچا چہرہ دکھتا ہے کٹا پھٹا دکھتا ہے چمکتے ہوئے چہرے جو پہ لوگوں کو بہت خوبصورت دکھتے ہیں اگر عام زندگیوں میں دیکھیں تو نوچے پوچھے ول کل جہنم میں ان کے چہروں پہ حسرتیں ہوں گی ہائے کیا کیا زندگی گئی ضائع ہوئی آہیں بھریں گے کالس چھا جائے گی ان کے چہروں پہ من اللہ منا سم اور اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا اب اللہ ان کے ساتھ جو کرے کوئی ان کو بچانے والا ہی نہیں چہروں کا حال کیا ہوگا گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ان کے چہرے کالی رات کے کسی ٹکڑے سے تواز ذہن میں آتا ہی آیت کو پڑھ کے کالے سیاہ ہو جائیں گے دنیا میں تو کسی کے چہرے جو کالے ہیں یا گورے ہیں یہ تو نہ اللہ کی رضا ہے نہ ناپسندیدگی ہے لیکن کل قیامت کے دن چہروں کی سیاہی جو ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہوگی دنیا میں جیسے کسی کو دیکھ کر دل کھلتا ہے نا چہرہ کھلتا ہے جنتیوں کے چہرے تو اللہ کے دیدار سے کھل جائیں گے اطمینان ہوگا سکون ہوگا کوئی خفت کوئی شرمندگی نہ ہوگی اس کے برعکس برے کام کرنے والے شرک کفر گناہ میں اپنے آپ کو ڈالنے والوں کے چہرے سیاہ حسرت کے غم کے ڈپریشن کے اندھیرے خوف کے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے اتنے کالے غم میں پڑے ہوئے ہیں آپ نے کبھی تصویر کا نیگیٹو ہے پہلے دور میں تصویریں ہوتی تھی شاید اب بھی ہوتی ہوں گی مجھے نہیں پتا لیکن تصویر کا نیگیٹو ہوتا ہے بس اس کو لگا لیں آج کے گورے چہرے کل کے نیگیٹوز بن جائیں گے خالدون ہمیشہ کے لیے آگ میں جانے والے یہ ہیں لوگ کیوں بھائی اتنا غم کیوں ہے اتنا ڈپریشن ان کے اوپر یا ان کو سزا کیوں ملی اس کی وجہ ان کا شرک تھا جس کا تذکرہ آخری آیتوں میں آ رہا ہے نَخْشِرُهُمْ جَمِيعًا اور وہ سب کو جمع کرے گا اس دن اکٹھے ثم نقول للذین اشرکو پھر کہے گا ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا مکانکم کھڑے رہو اپنی جگہ پہ ہینڈز اپ سیدھے کھڑے رہو ہلنا نہیں اپنی جگہ سے ان تم تم شرکاؤکم اور تمہارے شریک میدان مخشر سے اللہ ہلنے نہیں دیں گے ان کو پتا چلے تمہیں تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے سب کو اکٹھا کیے جائے گا جسم دیے جائیں گے ہر دور کے ہر علاقے کے لوگ اور ان کو کہا جا کر کھڑے رہو فضل ہم منقطع کر دیں گے ان کے تعلقات دوریاں ڈال دیں گے کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا سب ختم پھر کیا ہوگا وکال کہیں گے وہ اپنے شریکوں سے یعنی اصل میں یہاں جملہ لکھ لیجئے معبود کہیں گے کن کو کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا کیا کہیں گے ماں کن تم یا نتابدون تم تو ہماری عبادت نہیں کر رہے تھے ہم انکار کرتے ہیں صاف انکار چٹا انکار ہم نہیں مانتے کہ تم ہماری قبروں پہ آتے تھے تم ہمارے کام کرتے تھے تم ہماری قبروں پہ آ کے اتر کی بارش کرتے تھے ارکے گلاب سے دھوتے تھے تم آ کے وہاں چڑھاوے دیتے تھے دیکھے دیتے تھے ماں کن تم یا نتابدون تم ہماری نہیں کر رہے تھے اصل میں تم اپنے نفس کی کر رہے تھے تمہیں خود بڑا اچھا لگتا تھا منانا تمہیں خود بڑا اچھا لگتا تھا چڑھاوے چڑھانا اور لنگر کھانا پینا اور اتر اور خوشبو کی بارش تمہیں بڑی پسند تھی کیا پتا چلا دنیا میں لوگ جو کسی کو شرک بناتے ہیں نا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ بزرگ ہیں جو زندگی میں پیری مریدی شروع کر چکے ہوتے ہیں کہہ کے جاتے ہیں ہمارے بعد ہماری قبر بنانا اور اس کے اوپر اتر کی بارش ہوگی وہ تو ہیں ایک طرف ان دونوں کو تو اللہ نے کھڑا کر دیا تم و شرکاؤکم دونوں کی پیشی ہے دونوں کو عدالت کے کٹہرے میں کڑا کر دیا لیکن اس کے بعد فضیلنا زال اور یہ لفظ ہوتا ہے یعنی وہاں اللہ تعالیٰ پھوٹ ڈلوا دے گا یعنی یہاں جو لفظ ہے نا زیلنا اس کا بڑا ایک ٹپیکل سا ترجمہ چھوڑ کے ذرا سائٹ کا ترجمہ خوبصورت اردو کا ترجمہ کریں تو وہ کیا بنتا ہے ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈلوا دیں گے عابد اور معبودوں کے بیچ میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے شریکوں اور پجاریوں کے بیچ میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم جہاں اپنے اپنے اعمال کے سزا خود بھوکتو وہاں اصل کھولیں گے کون سچا پیر تھا کون جھوٹا پیر تھا کس نے اپنی زندگی میں خود سارا کچھ کروایا اور کس کو لوگوں نے خود کہا وہ تو نیک بزرگ تھے بےچارے وہ تو چلے گئے نیکیاں کر کے انہوں نے تو دین کی خدمت کی اور تم نے آج انہیں کی قبروں کو پوچھنا شروع کر دیا وہ کہیں گے ہم غافل تھے تمہاری عبادت سے مراد تمہاری دعاؤں سے بھی اور جو تم نے ہمارے نام پر چڑھاوے چڑھائے ان سے تمہیں اچھا لگتا تھا یہ کھانا پینا تمہیں ایسا رونق اللہ دین بڑا پیارا لگتا تھا اس لیے یہاں سے چلے جاؤ آپ سوچیں ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا وہ کہتے ہیں نا کہ وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیا تھا جنہوں نے ساری زندگی کسی پیر بابے کے نام کی نظر دی ہوئی تھی تاکہ کل وہ بچائے وہ بابا جی کل کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ دور ہٹو یہاں سے میں نہیں تم سے بات کرتا وکفا بلا ہی و بینکم بس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان ان کن عبادت کم لغافلین ہم بے شک تمہاری عبادت سے غافل ہیں ہمیں نہ جرم دو اللہ تعالیٰ ان کے ہمارے ہمیں پکارنے پہ ہمیں نہ پکڑنا کتنی بے رخی ہے اس وقت وہ اپنی جان بچائیں گے یہ ایسی جیسے آپ کسی کو اپنا دوست کہیں اور وہی دوست کسی کو قتل کر کے بھاگ رہا ہو تو پولیس مین کو دے کے آپ کہیں گے یہ میرا دوست ہے آپ کہیں گے ہو آئی ڈونٹ نو لوگ آ کے انویسٹیگیشن کریں گے آپ کا اسے کوئی تعلق ہے آپ کہیں گے مجھے تو نہیں پتا ان غافلون ہم غافل ہیں ہم نہیں جانتے یہ کون ہے ہم ان کو پہچانتے نہیں کوئی تعلق نہیں رشتے داری نہیں دوستی نہیں کچھ نہیں ان کا حال تو پھر وہ ہوگا کہ نہ تو خدا ملا نہ وسالے سنم نہ بت ملا نہ خدا ملا توحید سے دور تھے کا خنا لکھ کا تبلو کلو نفس ماس لفت اس جگہ ہر شخص آزما لیا جائے گا وہ آزما لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا تھا وہ ردو اللہ مولا الحق اور ان کو لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے ود اللہ کانو یفترون اور کھو جائیں گے ان سے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے سارے شر کے اڈے ختم سب گیا چلے گئے ہونا لکھا ظرف سمان ہے کبھی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کبھی وقت کے لیے مراد جہاں حشر کا میدان ہے کا لفظ با لام حمزہ سے ہے آزمانا کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھانا نام امال کو الٹ پلٹ کر دیکھے گا ہائے کچھ ہے جیسے پیپر کو دیکھتے ہیں نا نمبر ٹھیک لگے ہیں کہ نہیں غلطیاں ہماری صحیح نکلی ہیں کہ نہیں وہاں جا کے دیکھیں گے کہ ہوا کیا لا یغادر صغیرتم ولا کبیرتن سورت کہا 549 میں آتا ہے وہاں دیکھیں گے کیا واقعی جاتے تھے قبروں پہ واقعی کسی کو مانتے تھے اپنا کیا واقعی ہماری زندگی اتنی خراب تھی کیا ہم ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کے در پہ جائے گا اس کا حال تو پھر وہی ہو گیا نا کہ جو بادشاہ کو چھوڑ کے اس کے باورچی کے در پہ کھڑا ہو کہ مجھے کچھ مل جائے کیسی کاری ضرب لگ رہی ہے کیسی چوٹ لگ رہی ہے کیا کر رہے ہو تم نے اتنا کچھ اللہ کا کھایا اور تم اللہ کو چھوڑ کر اسی کے بندوں کو خدا بنانے لگ گئے تمہاری عقل کام نہیں کرتی تھی تو یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے اور ہر ایک کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ جو دنیا میں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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کیسے ہیں سسٹرز اور الحمدللہ یہاں پر ہمارا آج کا لیسن تو پورا ہوا اور سبحان اللہ کتنی خوبصورت آئیتیں تھی نا آج کے لیسن کی خاص کر اللہ سبحانہ وتعالی سے جو تعلق ہے ہمارا اس سے متعلق ہوں جی الحمد للہ میں بھی خیریت سے ہوں جی بالکل سبحان اللہ تو ہے تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ یہ جو سورہ ہے وہ سورہ توبہ کے مقابلے میں تھوڑی ہلکی سورہ ہے لیکن اس میں میسیجز بہت اچھے اچھے ہیں نا اور خاص کر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جوڑنا جو ہمارا ایک تعلق ہونا چاہیے اس کے حوالے سے یہ جو آئے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے تھوڑا سا ہم اس کا ریکیپ کرتے ہیں انشاءاللہ شاء نمبر ٹوئنٹی ون سے عقائد کو پختہ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے دنیا کی حقیقت بھی بیان ہو رہی ہے بالکل ایسے لگا کہ ہماری لائف بتائی جا رہی ہو بالکل صحیح کہا آپ نے جی بالکل آپ کا گرامر کا ٹیسٹ اوپن بک ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں ہم انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا ریویو کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی جی واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت بعد مصیبت کے جو پہنچی ان کو تب ان کے لیے چالیں چلنا ہے ہماری آیات میں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی زیادہ تیز ہے چال چلنے میں بے شک ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم چالیں چل رہے ہو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ جب رحمت کے بعد جی کہ جب لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں آفٹر مصیبت کے آپ کا ٹیسٹ واپس نہیں ملا جی بالکل ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر کوئی تکلیف تھی اس کے بعد رحمت مل گئی ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے پھر پہلے تو بتائیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے کوئی بھی تکلیف آ جائے تو کیسا رویہ ہوتا ہے کیا کرتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں کیسے پکارتے ہیں اٹھتے بیٹھتے لیٹے بیٹھے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں خالص ہو جاتے ہیں نمازیں بڑھ جاتی ہیں تحجدوں میں اٹھنے لگتے ہیں ٹھیک ہے نا ہر وقت اللہ کو پکارے ہوتے ہیں دل میں کوئی نہ کوئی دعا پڑھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح جب وہ تکلیف ہم سے دور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ابھی last time last two years سے کچھ ریسیشن کا دور تھا اگر ہم سب کوئی ہم میں سے اس فیس سے گزرا ہو تو ہم اس فیس کو سوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی بھی آپ پہ پریشانی ظاہر ہے زندگی چل رہی ہے تو کبھی آسانیاں ہیں کبھی مشکلیں ہیں تو اس سے گزریں تو تھوڑا سا اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں لائیں کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے تو ہم پھر ہاں بالکل اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تکلیف کو ہم سے ہٹا دیتے ہیں اپنی رحمت سے تو پھر کیا ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں بالکل بھول جاتے ہیں کہ پہلے ہم کیا مانگ رہے تھے کیسے اللہ سے گڑ گڑا رہے تھے صدقہ نکال رہے تھے خرچ کر رہے تھے اللہ کی راہ میں اور بالکل نیک بن کے معصوم بن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اور جیسے ہی اللہ نے وہ تکلیف ہٹا دی اب انسان کیا کرتا ہے تعویلیں کرنے لگتا ہے بہانے تراشنے لگتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ تیز ہے چالیں چلنے میں بے شک ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم چالیں چل رہے ہو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ جو مکرن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آیا ہے وہ کس وہ کس لیے حکمت عملی کے لیے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت پر آ سکتی ہے نا تدبیر کر رہے ہیں بالکل اخلاص میں کمی آ جاتی ہے ہمارے بالکل تو ہمیں کیا جان لینا چاہیے کہ اللہ کے فرشتے ہماری تمام باتوں کو لکھ رہے ہیں ان کے پاس وہ بھی لکھا ہے جب ہم جب ہم پہ تکلیف تھی اور جب ہم مانگتے تھے اور اب بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب ہم پڑھ چکے کہ ٹیکسٹ میں جو بات تھی وہ جو عرب میں جو نبی کے وسلم کے جانے کے بعد مکہ میں جو قحط آیا تھا اس کے سلسلے کی یہاں بات تھی تو ابھی کیونکہ ہم ریویو میں زیادہ تر اپنے عمل کے لیے چیزیں لے رہے ہیں اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی ٹھیک ہے نا ہم اپنے لیے بھی انشاءاللہ چیزیں دیکھتے ہیں آگے کی آئے دیکھیے آئے نمبر اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو چلاتا ہے تم کو خشکی میں اور سمندر میں یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتی میں اور وہ چلتی ہے ساتھ ان کے ساتھ ہوا عمدہ کے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں ساتھ اس کے پھر آ جاتی ہے ان کے پاس ہوا شدید یعنی تند و تیز اور آ جاتی ہے ان کے پاس موت سے ہر طرف اور سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ گھیر لیا گیا ہے ان کو تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو البتہ اگر تو نے نجات دی ہم کو اس سے البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے پھر جب وہ بچا لیتا ہے ان کو تب وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر ایک اور رویہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا کہ وہ لوگوں کو چلاتے ہیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ خشکی میں اور سمندر میں سمندر میں کیسے چلاتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اس نے کشتیاں بنائی اور وہ فاصلے طے کر رہا ہے اس میں سفر کرتا ہے اب وہ سفر کے دوران ہے اب جب تک ہوا تیز ہے اور موافق حالات ہیں بڑے خوشی خوشی سب چل رہا ہے ہے نا اور کوئی فکر نہیں ہے اچانک سے کیا ہوتا ہے تندو تیز ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے حالات بگڑنے لگتے ہیں کوئی پریشانی آنے لگتی ہے کوئی معاملہ خراب ہونے لگتا ہے پھر انسان کیسا ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کو خالص کر کے پکارنے لگ جاتا ہے کہ اللہ آپ نے میری اگر یہ مشکل ہٹا دی تو میں ایسے ہو جاؤں گا اگر میری یہ بیماری ہٹ گئی تو میں دین کے کام کروں گا یا میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میں زیادہ دل جمی سے پڑوں گی ہے نا سدھر جاتے ہیں بالکل سدھرنے لگ جاتے ہیں اور زیادہ وقت دینے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں مہلت دی تو ہم بڑے اچھے بن جائیں گے اور زیادہ شکر والے بن جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پھر کیا ہوتا ہے پھر جب وہ بچا لیتا ہے ان کو تب وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے تو پھر کیا کرنے لگتے ہیں پھر دوبارہ وہی معاملات شروع ہو جاتے ہیں پھر وہی نا نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے نا پھر دیکھیے اور اے لوگوں بے شک تمہاری بغاوت تمہارے اپنے خلاف ہے سامان دنیا کی زندگی کا پھر ہماری طرف لوٹنا ہے تمہارا پھر ہم بتائیں گے تم کو ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو بھی تمہارے سرکشی کا رویہ یہ تو تمہارے اپنے ہی ہے تمہارے اپنے خلاف جا رہا ہے اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے کیسی ہے یہ تو متاول حیات دنیا ہے یعنی تھوڑی سی زندگی ہے تھوڑا سا بس یہاں رہنا ہے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن جہاں اصل جانا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے کیا ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے ہوں جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور جہاں آلویز ہمیں رہنا ہے ہم بھول جاتے ہیں نا کہ ہمیں وہاں کے لیے بھی تو سامان اکٹھا کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک چیز اور یہ مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کا قرب سب سے زیادہ کس چیز سے ہمیں ملتا ہے اللہ ہمارے مشکل کے وقت ہوتی ہے جی نماز سے ملتے فرائض کی ادائیگی جو اللہ سے و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے اگر ہم ان کی ادائیگی کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے نوافل کی کثرت اذکار کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے بالکل اور قرآن کو سمجھنے سے ویری گڈ جو ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کیونکہ دیکھیں ہمیں تو تعارف ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن میں مل رہا ہے نا اور واقعی یہ کتاب ایک ایسی ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ہماری اندر کی باتیں کھول دیتی ہے جیسے ہم واقعی ہیں پھر آگے بتا رہے ہیں آئی نمبر 24 فور میں بے شک مثال دنیا کی زندگی کی پانی کی طرح ہے اتارا ہم نے اس کو آسمان سے پھر خلط ملت ہو گئی یا گھنی ہو گئی اس کے ذریعے سے نباتات زمین کی اس میں سے جو کھاتے ہیں لوگ اور جانور ٹھیک ہے دنیا کی زندگی کو اللہ سبحانہ بہانا تعالیٰ نے کس سے مثال دی کس سے دی بارش کے پانی سے بالکل کیا ہوتا ہے بارش برستی ہے پھر کیا ہوتا ہے زمین کے اندر جاتی ہے ٹھیک ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے نباتات اگتی ہیں سبزیاں سبزہ اگتا ہے جس سے کچھ جانور کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر زمین خوبصورت ہو جاتی ہے پھر آگے کیا ہے یہاں تک کہ جب پکڑ لیا زمین نے کمال حسن اپنا اور خوبصورت ہو گئی اور سمجھ لیا اس کے رہنے والوں نے بے شک وہ قادر ہے اس پر آگے اس پر حکم ہمارا رات کو یا دن کو تو کر دیا ہم نے اس کو کٹی ہوئی گویا کہ نہیں آباد ہوئی تھی کل اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے ٹھیک ہے نا اب اس میں کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ایک پانی سے تشبیح دی گئی کہ جس طرح بارش برستی ہے زمین سرسبز ہو جاتی ہے جانور کھاتے ہیں اب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس بھائی اب تو آرام کے دن آ گئے زمین سرسب ہو گئی خوبصورت ہو گئی تو کسان نے سوچ لیا کہ میں تو اس پر قادر ہوں پھر کیا ہوا عذاب آ جاتا ہے کٹی ہوئی ہو جاتی ہے نا کہ جتنی دنوں میں جا کے فصل بنتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے اس سے کہیں جلدی وہ تباہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو بارش کے پانی سے تشبیح کیوں دی گئی کہ بارش کا پانی ہمارے اختیار میں نہیں خواہش تو ہم سب رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا مگر ملتی سب کو نہیں ہے تو اسی طرح یہ دنیا جو ہے کسی کو ضرورت کے مطابق ملی ہوئی ہے کسی کو زیادہ ملی ہوئی ہے کسی کو کم ملی ہوئی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بانٹ ہے لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے نا کبھی کام ہوتا ہے کبھی کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ جی ہمارے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم اس سے فائدہ کتنا اٹھا رہے ہیں اس کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس لیے آپ دیکھیں بارش برستی ہر جگہ ہے لیکن فائدہ بھی خاص زمین کو ہوتا ہے اب دولت ملی ہوئی کچھ لوگوں کو ہوتی ہے لیکن فائدہ دوسرے اٹھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے مال حاصل کرنا دنیا کا ملنا کوئی برائی نہیں بالکل لے سکتے ہیں دنیا کا مل دنیا بھی مل سکتی ہے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ دنیا لینی ہی نہیں ہے دنیا لینی ہے دنیا ہوگی تو آخرت اچھی بنے گی رائٹ آپ دیکھیے جو ہمیں قرآن میں دعا سکھائی گئی نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار پہلے تو دنیا کی بھی بات آئی دنیا کی زندگی ہے کہ تھوڑی دیر فائدہ اٹھا لو تاکہ آخرت میں فائدہ ہو بالکل کہ دنیا اگر مومن چاہتا ہے تو کیوں چاہتا ہے کہ اس سے وہ اپنی آخرت اچھی بنائے رائٹ جس کے پاس مال ہے تو وہ صدقہ کر رہا ہے اور زیادہ زیادہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اسے دنیا کی کا ملنا کوئی برائی نہیں ہے لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم خدا نخواستہ اس دنیا کی ہو کر رہ جائیں اس کو اور بڑھانے لگ جائیں جتنی مل رہی ہے اللہ کے حکم سے آسانیوں سے بالکل حاصل کریں اور پھر اس کو دین کے کاموں میں لگائیں اپنی آخرت ہم بنائیں اور اپنے آگے اس کو بھیجیں اپنے مال کو آخرت کے لیے شفٹ کروائیں ٹھیک ہے نا اچھا اور اللہ دعوت دے رہا ہے طرف سلامتی کے گھر کی طرف اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اچھائی ہے اور زیادہ ہے اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت اور رسوائی یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ تو بات ہو گئی پہلے ہم نے دیکھ لی اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کس طرف بلا رہے کدھر بلا رہے انویسٹ ان پروفیٹیبل ڈیل بالکل دار السلام کی طرف جنہ کی طرف سرات مستقیم کی طرف ٹھیک ہے جنہ کی طرف بلا رہے ہیں اور جنہ پہ کیسے جائیں گے ظاہر سرات مستقیم سے ہوتا ہوا جائے گا اب دیکھیں ایک جو بہت خوشی کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ان للذین احسن الحسن و زیادہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اچھائی ہے اور زیادہ ہے ٹھیک ہے ہر نیکی جب جنہوں نے اچھائی کی ہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے اچھائی ہے جنہ ہے ٹھیک ہے نا اور زیادہ کیا جیسے اچھا چلے ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا زیادہ کیا ہوتا ہے ستر گنا بھی کبھی ہمیں زیادہ مل جاتا ہے نا نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو اس کا ستائیس گنا زیادہ مل رہا ہے نا نیکی ہے اس کا زیادہ اجر بھی ہے اسی طرح جنت آسن ہے کہ حسنا ہے کہ اچھا نیکی کے اعمال کے بدلے میں سلے میں جنت ملی اور زیادہ کیا ہوا زیادہ کیا ملے گا اللہ کا دیدار سبحان اللہ دل چاہتا ہے ہمارا چلیے بتائیے سچ سچ سوچے ہم سب دل میں سوچے کیا ہمارا دل چاہتا ہے اللہ کا دیدار بالکل اچھا چلے ایک بات یہ بتائیے کیا قرآن پڑھنے سے پہلے دل چاہتا تھا جب ہم قرآن نہیں پڑھ رہے تھے جب ہمیں قرآن کا علم نہیں تھا تو کیا ہمارا دل چاہتا تھا اللہ سے ملنے کا کیا ہمارے دل میں کبھی خواہش ہوتی تھی نہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نا کہ جنت تو ہے ہمیں تو صرف جنت تک کا پتہ تھا میں آپ کے ہو سکتا ہے کہ آپ عمل میں مجھ سے کہیں بہتر ہوں لیکن میں اپنی بات اگر آپ کو کہوں تو مجھے تو لگتا تھا کہ آخرت کی کامیابی صرف جنت کا حصول ہے جنت مل گئی دیٹ سیٹ کبھی یہ دھیان ہی نہیں گیا کہ اس کے بعد زیادہ بھی ہے اور وہ زیادہ کیا ہے سبحان اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سے محروم نہ کرے ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے صحیح نا آمین اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی ٹھیک ہے اب وہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں پہلی بات تو کیا ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے اچھا کیا اچھائی کا بدلہ ان کو اور زیادہ ملا پھر وہ لوگ کیا ہو گئے اصحاب الجنہ ہو گئے کیسے ہوں گے اصحاب الجنہ کہ ان کے چہروں پر سیاہی نہیں ہوگی نہ رسوائی ہوگی نہ ذلت ہوگی بہت خوشی خوشی ہوں گے ہے نا جیسے اب مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی استاذہ کی بات کہ ابھی ہمیں بہت سی چیزوں میں اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا بہت سے کام ہم نہیں کرا پاتے ٹھیک ہے نا اپنے سبق میں مصروف ہوتے ہیں تو کل انشاءاللہ جنہ میں تو چہرے جو ہوں گے وہ بشاش ہوں گے فریش ہوں گے بالکل ہے نا چمکتے ہوئے ہوں گے تو یہی لوگ جنہ والے ہیں اصحاب الجنہ ہیں اور پھر سب سے بڑی بات کہ وہ ہوم فی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اچھا چلیں یہ بھی بتائیے کیا یہ سن کے آپ کو خوشی ہوتی ہے اب جیسے جنہ ہے جب ہم کسی گھر میں جاتے ہیں سم ٹائمس خاص کر جو لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں تو ہوتا ہے نا کبھی ہم کسی اچھے گھر میں ہوتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں اللہ اب ہم یہی رہیں نا کہیں موو نہ کریں لیکن کیا ہوتا ہے سم ٹائمس ہمیں موو کرنا پڑ جاتا ہے اور ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیے جنہ کے بارے میں کیا آتا ہے ہوم فی ہا خالدون کے اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی جب انٹر ہو گئے تو فکر ختم کہ اب کہاں جانا ہے رائٹ پھر دوسری بات اس کے اندر ہے کہ اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں بدلے بدلہ برائی کا اس کی مانند ہے اب دیکھیے یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے نا کہ برائی کا بدلہ صرف اتنا ہی مل رہا ہے جتنی کہ برائی کی ہوگی ٹھیک ہے نا برائی کا قبل سیمانچ چھا جائے گی ان پر ذلت نہیں ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ان کے چہرے ٹکڑوں سے رات کے تاریخ یہی لوگ آگ والے ہیں استغفر اللہ اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ٹھیک ہے اب اگین دیکھیں کیا ہے اب کیا بتایا جا رہا ہے استغفر اللہ اللہ لا جاننا منہم کہ جو لوگ اصحاب جہنم ہوں گے ٹھیک ہے نا جنہوں نے سب سے پہلے کیا کیا برائیاں کی برائی کا بدلہ کیا ہے اتنا ہی ہے جتنا کہ ہمارے پاس جتنی کہ انہوں نے برائی کی تھی اب وہ کہاں چلے گئے ظاہر جہنم میں جائیں گے وہاں ہمیشہ رہیں گے اور پھر کیا ہوگا جنتیوں کے مقابلے میں اگر ہم ڈفرنس دیکھیں وہاں ہمیں کیا بتایا جا رہا تھا کہ جو جنا والے ان کے چہرے چہروں پہ سیاہی کبھی نہیں آئے گی وہ شاش بشاش ہوں گے فریش ہوں گے چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے لیکن استغفر اللہ جو جہنم والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان کے چہرے جو ہوں گے وہ سیاہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اور یہی آگ والے بھی ہیں اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اللہ یہاں آپ اگین جو جہنم والے ہیں ان کے لیے بھی ہمیشہ رہنے کی بات ہے اور کتنی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے نا تو آپ مجھے ایک منٹ دیجیے الحمد للہ ہمارے ساتھ استاذہ موجود ہیں تو استاذہ بالکل تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم انشاءاللہ اپنا جو بکیا ریویژن ہے وہ الحمد للہ ہماری آلموسٹ پوری ہو گئی ہے لیسن آج کا تو ہم یہاں پر رہے ہیں اور استاذہ کے ساتھ انشاءاللہ ہم لائیو سیشن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کتنی باتیں ہوتی ہیں نا الحمدللہ عمل کی تو انشاءاللہ یہاں پر میں رکوں گی جزاکم اللہ خیرن کا آپ سب کی ایکٹیو پارٹیسپیشن کا نیکسٹ ویک کے لیے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 الحمدللہ کیا حال ہے آپ کے وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین کوئی بھی تکلیف کب ختم ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان اپنی خواہش کے مطابق کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہ دے اور آپ بتائیے کیسے جا رہی ہے آپ کی کلاس ماشاء اللہ آج تو میں سن رہی تھی اب سورج یونس پہ پہنچ گئے اللہ اکبر ہاں؟ دیکھیں ہفتے میں ایک دن کی کلاس ہے لیکن چلتے رہیں تو چلتے ہی گئے نا کچھ لوگ ہمت ہار دیتے ہیں بیچ میں کچھ کے پرابلمس ہوتے ہیں کوئی روک لیے جاتے ہیں کوئی منزل پہ وہی لوگ پہنچتے ہیں کہ جو چلتے جاتے ہیں چلتے ہی رہتے ہیں کوئی بات نہیں اگر نہ بھی سفر پورا ہو لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس راستے پہ آخری دم تک رہیں ایک دن سے رات المستقیم سیدھے راستے پہ ہمیشہ اللہ رکھے اسی پہ چلیں اسی پہ موت آئے ہاں چلے اچھا، تھوڑی باتیں کریں آج پڑھتے تو ہیں ہی ہیں یہ بتائیے کہ کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ کلاس کا اب شوق پورا ہو گیا آج بہت سویئر مائگرین تھا پھر بھی کلاس میں آئی سننے کے لیے ماشاء اللہ ویری گڈ درد قائب ہو گیا نا تو مائگرین کا اصل میں علاج ہی یہ ہے اصل میں یہ آپ کی ڈاکٹر کی دکان ہے ٹھیک ہے کبھی کوئی یہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کہنا کہ جی آج ہم نہیں آ سکتے یا چھٹی ہے یا کوئی اگلے دن کے ہم بھی مارتے تو میں نے کہتی ہوں پھر کیا ہوا پھر جی وہ کچھ نہیں بس یہ کیا ڈاکٹر پہ جانا تھا تو میں نے کہتی ہوں اچھا آپ اگلی دفعہ کبھی خدا نہ خاص اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو پھر آپ کیا کیجئے کہ آپ ادھر آ جائیں صبح اٹھتے ہی جیسے جو ہی فیل ہونا کہ ہم بس اس کام میں پریشان ہو رہے ہیں یہ ہے وہ ہے تو فوراً اس کے بعد آپ اسکول میں آ کے یہاں آ کے اپنا حال پوچھیں پیچھے لیٹ جائیں بیٹھے آپ پھر بتائیے گا اور یقین کیجئے کہ کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں ماشاء اللہ کے بتاتے ہیں کہ صرف صبح گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے ایک دفعہ ہم یہاں آ جائیں تو ہمیں تو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم پریشان ہیں یا ہمارے ذہن میں کوئی یعنی ہمارے جسم میں کہیں کوئی در تھا کچھ تھا الحمد اللہ نے جو کہہ دیا کہ یہ کتاب شفا ہے بیماریوں سے پریشانیوں سے تو پھر اللہ کے وعدے سچے ہیں ہمیشہ ان پہ یقین رکھنا چاہیے جس کا اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو رسوا نہیں کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور آپ بھی کو اپنے دل کی سنائیں بہت سکون ملتا ہے we feel the same as long in class الحمد للہ ہر مشکل کا حل قرآن ہے بے شک لیکن ایک دفعہ اگر یہ شوق لگ جائے جس کو یہ شوق لگ گیا تو پھر وہ نہیں ہٹے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قرآن کا اثر دو طرح کا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے دل تو ہدایت میں اور بڑھ جاتے ہیں اور کچھ کے سینے گھٹنے لگتے ہیں ان کا سانس گھٹتا ہے بالکل اسی طرح سے ہمیں اپنے دلوں کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے جتنا زیادہ علم کے ساتھ سنجیدگی آئے گی نا اتنا ہی انشاءاللہ یہ قرآن اور علم ہمارے اندر جذب ہوگا قرآن حقیقت میں دلوں کی شفا ہے قرآن سورس آف انرجی جو بات فرائیڈے سے پہلے پریشان کر رہی ہوتی ہے اس کا جواب فرائیڈے کی کلاس میں آتا ہے بالکل یہ تو سچ ہے یہی تو ایک لائیو میریکل ہے اس کتاب کا یہ ہر بندے کو پڑھ لیتی ہے ایک کنورٹ ہے ان کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں تو انہوں نے مسلم ہوئے پھر اس کے بعد انہوں نے کتاب قرآن کی تفصیل لکھی غالب محمد اسد ہے جو آسٹریلیا سے تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں اس کتاب کو پڑھوں یہ کتاب مجھے پڑھ لیتی ہے اور صورت حج صورت الانبیاء میں آتا ہے نا کہ فی ہی ذکر کم اس میں تو تمہارا ذکر ہے اور یہی باتیں کئی لوگوں کو اس کتاب کے قریب لے آتی ہیں کہ اچھا بھائی اس میں میرا ذکر ہے بلکہ غالباً یوسف اسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نہیں یوسف اسلام نہیں وہ دوسرے آتا ہے ایک اور صحابی تھے تو جب انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ فی ہی ذکروں اس میں تمہارا ذکر ہے تو کہنے لگے اچھا کہاں میرا ذکر ہے ڈھونڈتے رہے پھر جب اصاب کون اصاب کون والی آیتیں آئیں جس میں بہت زیادہ علم میں آگے بڑھنے والوں کی بات تھی کہنے لگے بھلا اس میں میرا ذکر ہے کہا نہیں نہیں اس میں بھی نہیں میں تو نہیں ہوں اس طرح کا اچھا پھر اس کے بعد کافروں کی اور فاجروں کی آیتیں کوئی سامنے آ گئی کہا میں اس میں ہوں کہا نہیں اللہ نہ کرے میں اس میں ہوں اب تم کو فکر لگ گئی کہ میں کدھر ہوں قرآن میں تو آپ کو بتا کہ انہوں نے خود کو کہاں پایا صورت توبہ کی آیت میں ہے وہ خلط و عمل آخر صحیح سیاح کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ اچھے اور برے عمل ملا لیے ہوئے خلط ملت کیے ہوئے تو پھر اس پہ پکار اٹھے ہاں اللہ میں نے پا لیا اپنا ذکر میں ان لوگوں میں ہوں تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے یہ تو یقین کریں ہمارے دلوں کی دماغ کی ہماری روح کی ہر تکلیف کا علاج ہے کتنوں کو ترجمہ سمجھ آنے لگا اب ماشاء اللہ آپ تقریباً تیرہویں پارے پہ پہنچ رہے ہیں نا بلکہ گیارہویں پارے پہ ہوں گے آپ کتنوں کو ترجمہ آپ سمجھ آتا ہے جب پڑھتے ہیں تو یہ الیونتھ پارہ الحمد للہ اوکے گڈ ترجمہ یاد کرتے ہیں کتنے لوگ سنجیدگی سے ترجمہ یاد کرتے ہیں آلموسٹ آ رہا ہوتا ہے ویری گڈ الحمد للہ ایکسیلنٹ ماشاء اللہ بارہ کلو اچھا جی یہ بتائیے کہ تھری ٹائمس بفور گروپ ماشاء اللہ پڑھتی ہیں آپ تھری ٹائم گروپ سے پہلے ویری نائس دیکھیے پریکٹس میں ایک سا مین پرفیکٹ محاورہ ہے باقی لیکن ہے سچ جتنا زیادہ آپ کسی چیز کی پریکٹس کریں گی نا وہ چیز اتنی ہی آپ کو زیادہ آسان لگے گی کسی کام کو چیز کو مشکل سمجھے نا تو اس کو بار بار کرے دیکھو جی group holding is a blessing اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر ہم واقعی گروپ لیں اور اگر آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس نہیں لیتے آپ صرف ایک ٹرائل کی بیس پہ لے کے تو دیکھیے دوبارہ بلا لیجیے آپ فون کر لیجیے اپنے گروپ لیڈرس کو آپ اپنی کلاس جج کو <coughs> پوچھ لیجیے آپ کا گروپ کون سا نئے سرے سے کر کے دیکھیں آپ اپنے اندر ایک بہت چینج پائیں گے ہولڈ رہتا ہے بندے کا اور انسان کی ایک ہم انسان ہیں نا مشینوں سے زیادہ انسانوں سے سیکھتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کوئی ہم سے بات کرے ہمیں خطاب کرے ہم بات کریں اس کو اپنے دل کی بات سنائیں اسی لیے آج میرا دل چاہ رہا ہے آج کی باتوں سے زیادہ آپ کا دل کا ہی خیال سنو کچھ ہمیشہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں جی اور کیا فائدے ہوتے ہیں گروپنگ کے یہ لکھتے ہیں کہ جو ہم کو جب خالی وقت ملتا ہے یاد کرنے لگتے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ شوق دے روز فجر کے بعد پڑھتے ہیں گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ ایکسیلنٹ پھر آخر کل آپ نے ہی تو آگے بڑھنا ہے نا آپ جیسے اسٹوڈنٹس پھر جب آگے آئیں گے تو بہت کچھ کریں گے نا کیونکہ ماشاء اللہ آپ کے ایک ہفتہ ہوتا ہے بیچ میں تو آپ کے پاس تو اس سبق کو پانی کی طرح یاد ہونا چاہیے ازبر ہاں کیونکہ چھ دن بیچ میں آپ کے ہیں ایک دن کلاس کے تو ان چھ دنوں میں خوب اچھی طرح سے یاد کرے اور ٹاپ کرے کیونکہ ہفتے میں ایک دن کی کلاس لینے والے ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہفتے میں چار یا پانچ دن کلاس لیتے ہیں یہ تو بہت فری ہے نا وہ تو کہیں گے ہائے اگلے دن کا فکر تھا پھر اگلا جمع ہو گیا پائل اپ ہو گیا آپ کے پاس تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا نا ایک دفعہ سنا لیا ہے الحمدللہ اب ریوائز ہو رہا ہے گروپنگ میں گروپنگ سے بہت سیکھتے ہیں گروپ مس کرنے کو دل نہیں چاہتا بس یہ دیکھیے کہ جو سبق ہے نا اس کے ساتھ ساتھ رہے اس سے بھی آپ فیل کریں گے کہ تفسیر بہت اچھی جذب ہوگی سم ٹائم ہم گروپ لفظی ترجمے کو بہت ٹائم دے دیتے ہیں جس سے تفسیر ایبزارب نہیں کر پاتے تو ساتھ ساتھ لے کے چلیے سب کچھ اچھا رہے گا جس دن ہم گروپ سے چھٹی کرتے ہیں تب سیریسلی بھی نہیں تب سیریس بھی نہیں ہو پاتے بالکل سیریسلی نہیں بڑھتے الحمد للہ آپ کی گروپ لیڈر صدیق صادقہ ہے اور وہ ہیلتھ سے گڈ یہ الحمد للہ آپ کی بات سے بہت ہمت ملتی ہے بس کر کے دیکھیے نا آپ دیکھیے کہ ابھی بھی کچھ نہیں گیا یقین کریں میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جب تک تو نے ہمیں زندہ رکھنا ہمارا کچھ نہیں بگڑا بس تو ہمیں اس دین کے ساتھ جڑے رکھ کتاب نہیں سمجھ آتی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں یاد ہو رہا یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں لکھا جا رہا لکھنے کی کوشش کریں بس تو ہمیں کوششیں کرنے والا رکھ لے نتائج ہمیں نہیں چاہیے جو تو دے گا ہم لے لیں گے تو ہمیں ذہین بنا دے تو ہمیں سارا یاد کرا دے ہم اس پہ بھی خوش ہیں ہمیں نہیں یاد ہوتا ہم اس پہ بھی خوش ہیں بس محروم نہ کرنا اس راستے سے ہٹانا نہ فضا فن سب ربی کا فرق جب فارغ ہیں پھر اور کام کرے ہیں گروپ میں تفسیر بھی ریوائز ہوتی ہے گڈ ٹپس ملتی ہیں اور اللہ تعالی سے جڑنے کی جو سمجھ میں نہیں آتا وہ گروپ سے آ جاتا ہے موٹیویشن لسننگ ٹو ادرس تجوید ترجمہ in grouping to do better الحمد للہ آپ کا لیکچر بہت خوبصورت تھا فرشتوں کا درود الحمد للہ ریکارڈنگ روز سنتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی ہر بات الحمد للہ یہ اللہ کا کلام ہے اس کی اس طرح ہماری باتوں میں کچھ بھی نہیں ہے میں تعلیم القرآن کورس بھی کر رہی ہوں تین دن کا حق ادا کریں بس یہ کوشش کریں کہ جو بھی کریں حق ادا کریں صحیح اور بہت اچھی بات ہے آپ زیادہ سے زیادہ سیکھیں لیکن کبھی بھی ایک نیکی کی قیمت پہ دوسری نیکی نہ کریں وی آلسو اسٹارٹیڈ مفتاح القرآن ان گروپس نو الحمد للہ آج تو سورہ یونس کے آئے چھبیس پڑھ لی کے اور زیادہ کیا اسلام میں باڈی ڈونیٹ کرتے ہیں دیکھیے کہ جو چیز بھی ہمیں ملتی ہے یعنی آپ نے یہ سوال تفصیل کے آپ سے کیا ہے ویسے ہی اپنے دن میں آ گیا پہلے یہ بتائیے ویری ہیلپ فل ماشاء اللہ سبھی اچھے اللہ جن کو چن لیتا ہے وہ اچھے ہی ہوتے ہیں کچھ کمی پیشی ہو تو اس کو انسان امپروو کر سکتا ہے ساری زندگی اللہ کے نام کرتی ہے اللہ کرے کہ اس پہ قائم بھی رہے اور اللہ اور توفیق دے جی ہم کو تفسیر میں بہت مشکل ہوتی ہے اب الحمد للہ نے اللہ نے ثانی کر دی ہے اب سمجھ آنے لگا جی وقت کے ساتھ آنے لگتا ہے شروع میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں آپ نے ایک کورس پارا ٹو پارا لٹل ریویو کا بتایا تھا وہ کس دن ہوتا ہے جی یہ ہمارے ایڈوانس کورس میں ہوتا ہے جو نور اللہ نور ہے اس میں ان شاء اللہ اب آن لائن پہ بھی ہم شروع کریں یہاں پہ ہم لوگ کرتے ہیں ہر دن ایک روپ پارے کو ہم صرف بیس منٹ میں کرتے ہیں تو اس سے کافی زیادہ ربط بن جاتا ہے ہمارے گروپ لیڈر یاسمین باجی جی از ویری ہیلپ فل ہیں شی آلویز انکریج ماشاء اللہ ایسے لگتا ہے کہ سب کو جوش آ گیا کہ میرے گروپ لیڈر کی بات کیوں نہ ہوئی تو اب دیکھیے کہ جو آپ سب وقت لگاتے ہیں محنت کرتے ہیں تو یقیناً ان کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے تو آپ بھی یہی کوشش کریں کہ ہم نے اتنا اچھا پڑھنا ہے اتنا اچھا سیکھنا ہے کہ پھر ہم نے بھی دوسروں کی مدد کرنی ہے آپ ہمیں اس میں رہنمائی کر دیں کہ کیا باڈی پارٹس ڈونیٹ کر سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے جائز نہیں ہے باڈی ڈونیٹ کرنا اس لیے جی اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اسلام کی وے پہ جائیے اور وہاں جا کے پڑھیں آپ کو اس کے دونوں طرح کے دلائل ملیں گے دیکھیے اس طرح کے جتنے بھی فکی سوال ہوتے ہیں نا اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کوئی ایک چیز پہ جم نہیں جانا چاہیے ہر ایک کے پاس اپنے رائے ہوتی ہے اور جو اسٹرانگ رائے ہوتی ہے ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور پلس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے حالات ویسے بنا دیتا ہے پھر جیسے وہ کرنا چلے ایک اور سوال کا جواب دیجیے اور وہ کیا ہے کہ طالب علم ہے نا تو اصل عالم کون ہوتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ عالم بننا چاہتے ہیں یا عالمہ اور آپ کا یہ سارا سفر کیا آپ کو عالمہ بنانے کا سفر ہے جی آپ اس کے لیے ویب سائٹ پہ چیک کریں نورانا نور کا ایک آئیکن ملے گا بس اس سے پھر آپ فارم رجسٹریشن لے لیجیے عالم اور عمل دونوں علم اور عمل دونوں ہو ٹھیک ہے اور باقی بھی لوگ لکھیں گے اپنے عمال درست کر لے اوکے اللہ کی رضا کے لیے تفکر پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی لکھیے پلیز ویسے تو آپ ابھی وہاں تک پہنچے نہیں وہ ایک آیت ہے قرآن کی چلو میں حوالہ دیتی صرف فاتر کی ایک آیت ہے اب جو سبھی لوگ بول سکتے ہیں جنہوں نے آج قرآن پڑھا ہوا آگے سے بھی فیفن اللہ میں اپنا عمل ٹھیک کرنا چاہتی ہوں علم حاصل کرنے کے لیے سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا پڑھ کر سمجھنا خود اچھا علم حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا اللہ کے اللہ کا پتہ مل گیا ہے الحمد للہ کے بعد عمل اللہ کی قربت not at all it's a learning اللہ سے جی۔ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں ایک عالم کی جو تعریف کی گئی نا وہ کیا ہے کہ عالم کو نا ان نما یکش اللہ انما اللہ من العلماء اللہ سے تو اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں یہ صرف فاتر کی آیت ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرے وہ عالم ہے میں یکش اللہ فہو عالم اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے علم کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو معلوم ہوتا ہے اور وہ کیا ہے سنجیدگی اور اختیار اگر آپ کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ سنجیدگی آ رہی ہے میچیورٹی اور احتیاط احتیاط کیا ہوتی ہے کیئرفل ایٹیٹیوڈ آج کی اس بات میں سے آپ دو چیزیں اپنے لیے لیں گے اپنے سے دو سوال کیجئے کیا علم کے ساتھ ساتھ میرے اندر سنجیدگی آ رہی ہے ابھی بھی وہ لاؤ بالی پن تو نہیں ہے اور بھی حرکتیں یا کچھ اس قسم کا معاملہ تو نہیں اور دوسری بات ہے کہ کیا مزید احتیاط ہو رہی ہے زندگی میں یعنی ڈر ہے خوف ہے پتہ نہیں یہ غلط تو نہیں ہے چلو اختیار کے تحت چھوڑ دو اچھا یہ کھا رہی ہوں یہ بول رہی ہوں یہ پہن رہی ہوں یہاں جا رہی ہوں یہ دیکھ رہی ہوں یہ سن رہی ہوں اب احتیاط کرو بس یہ سوچ اگر آپ کے اندر آ رہی ہے نا تو ماشاء اللہ آپ لوگ عالم بن رہے ہیں کیونکہ علم صرف واقفیت کا نام نہیں ہے کسی شخص کو جب بھی گہرائی کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے نا تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بہت مختار بن جاتا ہے اور یہ اختیار اس کے اندر سنجیدگی پیدا کرتی ہے جہاں علم ہو اور سنجیدگی نہ ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں حقیقی معنوں میں وہ چیز ہی نہیں جس کو علم کہا گیا ہے کچھ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں اسٹیجز پہ آ کے میڈیا پہ اسکرین پہ انٹلیکچل باتیں کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں دیکھیں تو نہ ان کے اندر سنجیدگی ہے اور نہ ان کے اندر اختیار ہے اصل میں انسان کو سچے علم کے بعد اپنے اندر ایک چینج محسوس ہوتی ہے اور وہ کیا کہ سچا علم انسان کو ایک نیا انسان بناتا ہے سچے علم والا انسان فطرت کی حقیقتوں سے باخبر رہتا ہے اور جو انسان فطرت کی حقیقتوں سے باخبر ہو پھر وہ یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ وہ تضاد میں جیے غیر مختار انداز میں کلام کرے وہ لوگوں کے ساتھ غیر سنجیدہ معاملہ کرے سچا علم انسان کو ہر قسم کی غیر ذمہ داری سے بچاتا ہے اور سچا علم انسان کو پورے معنوں میں سنجیدہ اور ذمہ دار انسان بناتا ہے تو ہمارا آج کا پیغام یہی ہے کہ رب بھی زیتنی علم اے رب تو میرے علم میں اضافہ فرما اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے کتابیں اور یاد ہو جائیں میں ترجمہ اور یاد کروں بلکہ اللہ مجھے اور سنجیدگی دے اور مجھے اور زیادہ اختیاط والی زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک سکون کی کیفیت آئے گی پھر آپ صرف اپنی ظاہری پڑھنے پڑھانے کو ہی علم نہیں کہیں گے بلکہ آپ اپنی کیفیات اپنی سوچوں کو دیکھیں گے اور جس انسان نے یہ خواہش کی اس کی یہ خواہش پوری ہوگی اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہنا قرب سے اتنی علما صورتحا کی آیت ہے تو آپ سوچئے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ علم کے حاصل کرنے کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں اور اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کوئی بھی ہو مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرے دیکھا جائے تو یہ دعا ایک عزم کی صورت بھی دکھتی ہے دعا کی حقیقت کیا کہ انسان پوری طرح ایک مقصد کو حاصل کرنے میں لگ جائے وہ اپنی حد تک سب کچھ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ وہ اس کی کوششوں کو کامیاب کرے اس طرح دعا خود انسان کے عمل کا ایک حصہ بنتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم میں بڑھائے سنجیدگی میں بڑھائے اور ساتھ ہی ساتھ احتیاط میں بڑھائے کوڈ ورڈز سنجیدگی اور احتیاط اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے سخانہ اللہ بن لکھا اشد اللہ اللہ دستک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر آپ سب کا بھی جزاک اللہ خیر استاذہ آپ کا بھی الحمد للہ بہت اچھا سیشن ہمارا یہ بھی لائف سیشن ہو گیا آج بھی الحمد للہ اور ہم سب نے اپنے لیے بہت خوبصورت لیسنز لیے نا بیوٹیفل ریمائنڈر بالکل ٹھیک جی علم کے متعلق علم سے ریلیٹڈ تو اللہ و تعالیٰ ہمیں لیے بہت ساری آسانیاں کریں اور ہمیں علم کے میدان میں بہت آگے لے جائیں یہاں پر ہماری کیونکہ کلاس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے تو ہم یہیں رکیں گے اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ فرائیڈے ملیں گے تو جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ فرائیڈے ملاقات ہوگی ربنا تقبل منا ان کن السميع العليم وتب علينا عالینہ ان التواب الرحيم الرحیم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله